اللہ وبرکاتہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو دعاؤں کا سفر علم کا سفر آداب کا سفر ہاں؟ ہم تو ایک چیز لینے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ دے دیتا فائدہ ہوا آپ کو درس و تدریس کے آداب سے ہاں؟ چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے چند سیکنڈ کے لیے لبیک پلے کرواتے تاکہ پھر ہم اپنا اگلا سیشن شروع کر سکیں آپ لوگ اپنی جگہ چیک کر لیجئے کوئی خالی جگہ تو نہیں ہے بیچ میں تو جی شروع اچھا، ادھر ریکارڈ کرنا ادھر ریکارڈ کرنا جیسے آپ چاہیں میرا ادھر سوئچ ریڈیو چل رہا ہے إلا رفعت لك وللملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك इसी की टॉपिक में لبيك لا شريك لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بڑی چیز ہے نمبر دو بہترین عمل ہے یقین ہونا چاہیے آپ کے آواز میں بات کرتے ہوئے گھبرائے نہیں اور یہ نہ سوچے کہ ہم غلط کہہ دیں گے تیسری چیز ترین عمل ہے نیکسٹ بلند ترین عمل ہے نیکسٹ سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر عمل ہے نیکسٹ جہاد کرنا جہاد کرنے دشمن کو قتل کرنے اور قتل ہونے سے بہتر ہے ٹھیک ہے اور ساتھوں عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ چلیے آج ہم دیکھیں گے اگلا فائدہ نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم اذکار نافع اس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ذکر کے فضائل سات دیکھ چکے آج دیکھیں گے آٹھواں اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کے ساتھ اللہ کا ہونا کتنی بڑی بات ہے کسی کا اللہ کو ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا اسے یاد کرنا ان دونوں باتوں کی دلیل ہے امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ نے فرمایا میں جب عربی کے الفاظ پڑھوں تو کوشش کیا کرے پوری نظر عربی کے الفاظ پہ رکھیں کی زیادہ عزت اور جلال والی بات ہے اور جب بھی کوئی طرف لے جائیں جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا نام ہے القدوس تو گویا کہ القدوس کی بات حدیث بات کو کہتے ہیں بہت ہی زیادہ اس حدیث پہ پھر اور زیادہ ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہے کیا فرمایا انا عند ظن عبدی بی و انا ما هو حين يذكرني ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ملا خَيْرٌ ہوں اللہ و جل فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے میرے بارے میں گمان کے مطابق یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جو سوچتا ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑی رحم ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ساتھ رہنا اور اگر کوئی بات قسمت یہ کہتا ہے میری تو اللہ سنتا ہی نہیں میرے ساتھ اللہ ہمیشہ ہی ناراض ہے میرے ساتھ تو ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں ہاں ہی جو آپ سوچیں گے نا اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے ساتھ کریں گے اگر وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں سوچیے ذرا بندہ دل میں کرتا ہے آپ ہم اس وقت بیٹھے کر رہے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلا میں نے کیا نام پڑا اللہ کا میں نے اللہ کو کیسے یاد کیا لیکن میرا ایمان ہے کہ اس کو اللہ اپنے دل میں مجھے یاد کرے اب اللہ کا دل کیسا ہے کیا اس کو چھوڑ دیجیے یہ آپ عقیدہ میں ان شاء اللہ سنتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات آئی ہیں بس اس کو من و ان ماننا ہوتا ہے اس کو ہم اپنی دنیاوی چیزوں کے ساتھ نہیں ریلیٹ کر سکتے لیکن بات بہت بڑی ہے کہ اللہ کسی کو یاد کرے اور اگر وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے اس وقت آپ کہاں کر رہے ہیں اپنے جن ساتھیوں کے ساتھ سوچیے اگر ہم شعور کے ساتھ نیکیاں کریں تو ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت ہمارا ذکر فرشتوں میں اور جبرائیل میں ایک اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں محفل سجائی ہوگی جس میں جبرائیل لوں گے مکائل لوں گے اور رشتے باقی جو اللہ تعالیٰ کی تفریح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوگا تمہیں پتہ وہ زندے بہت میں ایک جگہ ہے تمہیں پتہ رکو بین ہے چھبیس ہے پھر وہاں فورتھ فلور ہے پھر وہاں اللہ کی کچھ بندیاں بیٹھ کے تمہاری بات ہماری میری بات کرے گی اور چاروں طرح سے لوگ ان کو رہے ہیں اور ذرا سوچیے آپ کو کیسے گا کبھی آپ کو پتہ چل جائے نا کہ آپ کا نام اخبار میں آیا ہے تو ایک دم لوگ تو اخبار دن دیں ذرا دیکھ کاٹ کے رکھ لیتے ہیں آرٹیکلس وہ میگزینس جس میں آپ کا ذرا اچھا ذکر آ جائے لوگ اس کو پرنٹ کرا کے لگا دیتے ہیں لیکن اللہ کے پاس بندے کا ذکر یہ بہت بڑی سعادت ہے اسی طرح ایک اور آیت جو آج ہمارے سبق میں آئے گی اور میں بہت ہی بے چین ہوں آپ کو وہ آیت پڑھانے کا اور وہ کیا بس قرونی ازکر کرو بس تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گی اس کی تصویر ان شاء اللہ بارے میں دیکھیں گے کیسے ایک چھوٹے سے ذرے کو اٹھا کے اوپر اپنے برابر تو لہٰذا اللہ کے ذکر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی محبت اللہ کا ہونا اور خود اللہ کا اس کو یاد کرنا اسی طرح دسواں فائدہ کیا ہے کہ ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے خوشی ملتی ہے پیس ملتی ہے آج وہ کتنے پریشان ہیں بہت کم لوگ ہیں جو سیٹسفائڈ ہوں گے اللہ ماشاء اللہ سب کچھ ہو لیکن خوش نہیں تو اس کے لیے کبھی وہ ٹرنکلائزرس کھاتے ہیں کبھی سوئمنگ پلس لیتے ہیں کبھی نرم گیا بدلتے ہیں کبھی اپنے آپ کو خوش کرنے کی پارٹیوں میں لے جاتے ہیں لیکن دل کہیں سے بھی خوش ہو کے واپس نہیں آتا جبکہ اللہ کا کیا حکم ہے اللہ بھی ذکر اللہ تک اگر رہیے کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے یہ صورت ارواد کی آیت نمبر اٹھائیس یعنی ٹوئنٹی ایٹ ہے تو اگر کسی کو ڈپریس دیکھی ہے قرآن پاک کا اپنا نام بھی ذکر ہے تو لہٰذا اللہ دلوں کو سکون دیتا جتنا ڈپریشن ہے نا اس کی وجہ اللہ سے دوری ہے دین سے دوری ہے پھر اسی طرح گیارہواں فائدہ فرشتوں کا ذکر کرنے والوں کے گھیرا ڈالنا یعنی آپ سوچیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا تو فرشتے ہماری ذکر گھیرا ڈالتے ہیں آپ سوچیے اگر گھیرا ڈالنے سے کیا مراد ہے اور ہم ذکر کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں نہیں آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ کا ذکر ویسے ہی کرنا جیسے اس نے کہا جو اللہ کے نبی کا طریقہ کار تھا اسی طریقے سے ذکر کرنا جہاں بس تذکرہ کہہ لیں ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اردو کلچر والوں کا اور وہ کیا کہ ہم نے ذکر اور اوراد اوراد کہتے ہیں ورد ورد کو ہوتا ہے دہرانا ورادہ یا دوسرے یعنی جیسے پانی کے پاس کوئی جاتا ہے وہاں سے کچھ پانی لے کے آتا ہے تو جو بار بار پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ ورد ہے یہ ذکر نہیں ہوتا کیونکہ بعض دفعہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے دماغ کہیں ہوتا ہے ذکر پر جس میں آپ ایک دفعہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ یعنی ہر لفظ کے ساتھ آپ کو اللہ یاد ہے تو یہ سارے وعدے جو ہیں یہ اس ذکر کے ساتھ ہے جس میں واقعی دل بھی شامل ہو پھر اسی طرح رحمت الہیہ کا ان کو ڈھانپنا ان دونوں کی دلیل صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ اور ابو سعید اور خدری سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقعدو قوم یذکرون اللہ عز و جل الا الا خفت الا حفتهم الملائکت وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عندہ ایک ایک لفظ دوسرے رکھیں کوئی قوم ذکر الہی کے لیے نہیں بیٹھتی مگر فرشتے اس کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اطمینان کا ان پر نظور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاں موجود فرشتوں کے روبرو ان کا تذکرہ فرماتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ فائدہ نہیں چاہتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے فوائد ذکر کے ہمیں بھی عطا فرما ابھی تک آپ دیکھیے کہ بارہ فوائد ہم نے دیکھے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم نے ذکر بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ جب میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہوں تو کیا اس وقت واقعی بھی اللہ تعالیٰ یاد ہوتا ہے کہ نہیں ان شاء اللہ اگلے فوائد ہم نیکسٹ میسج میں کریں گے آپ کا کام کیا ہونا چاہیے نمبر ایک تو یہ کہ ان بینیفٹ ہم نے بیچ کا گروپ بند کر دیجیے بس آپ لوگ بچے ہیں بچے سیٹل ہوں گے آپ نہ دیں گے آپ کو دیکھ کے پھر وہ دوبارہ آپ بیٹھیے اور جو بھی اسٹاف کے لوگ ہیں پلیز دونوں ڈورس کو بند رکھیں آپ تو وکیل ہیں تو کرنا کیا ہے نمبر ایک یہ بینیفٹس یاد کرنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ذکر بھی کرنا ہے ہر دن کا ایک ذکر ہے ہم نے الحمد للہ پہلے بارے کے ساتھ آپ اللہ کے ذکر کی دعوت دی تو آج بھی آپ کو کچھ دیں گے انشاءاللہ اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک چلیے اب آگے چلتے ہیں ہمارا سیکنڈ سیشن بہت بہت بہت اہم سبق چونکہ ہم نے اس سال نیت کی ہے کہ اسلام ایجوزی کی بات کرنی ہے تو اب ہم انشاءاللہ ہر دن تھوڑی تھوڑی بات اسلام کی کرتے جائیں گے کس طرح سے بیسک سے لے کر آگے کی چیزوں کی طرف بنیاد کی طرف اس سلسلے میں ہم نے کل جو چارٹ کیا تھا آپ کو فائدہ ہوا سر جی آپ اہمیت کیجیے کہ کل اسلام اے ٹو زی اس بارے میں جو سیشن ہوا جو ہم نے اس کے بارے میں اتنی خوبصورت چیزیں دیکھی کہ اسلام میں کون سی چیز کر ہے تو کیا آپ کو اس سے فائدہ ہوا کس کس کو ہوا اور کچھ نے مس کیا ہوگا جنہوں جی؟ جنہوں نے مس کیا ہوگا وہ پاکستان کیسے پورا ہوگا دیکھیں ایک بات چھوٹی سی آپ کو بتا دوں کہ جیسے پزلس ہوتے ہیں نا آپ کے گھروں میں بچوں کے کھیلنے کے لیے تو اس کا اگر ایک دو لوگوں گھوم جائے اس کا ایک ایک چھوٹا سا پیس گھوم جائے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوتا نا پھر اس کا بچوں کی تصویر نہیں پوری بنتی پھر وہ پریشان ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لے دو ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوا بالکل ہم اپنے اس سفر کی کوئی ایک چیز بھی مس کر تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد ہمیں وہ چیز مس ہوگی تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ فرسٹ دن ظاہر ہے کہ ماشاء اللہ آپ لوگ سب یہاں آ رہے ہیں بہت ہی خوشی کی بات ہے کسی دن اگر کسی وجہ سے آپ دیر سے آئیں یا کچھ مسئلہ اتنا حصہ ٹیچر میں ضرور سنیے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا اسلام جو ہے وہ پورا ہوگا ورنہ کل آپ کہہ دیں ہیں جی وہ تو اسلام میں تھی ہی چیز پتا چلا آپ اس دن تھی ہی نہیں وہاں پہ ٹھیک ہے انر مائک کھلا ہوا نا تو وہ دونوں وہ چلیے اوس اللہ من الشیطان الرجیم بتائیے گا میری آواز آن لائن کے حساب سے کیسی ہے بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ چلیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے یہ کیا شروع کرتے ہیں میں نے تھوڑی سی تمہید باندھ دی تھی اور امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ تھے محمد رسول کریم فاؤز من الرجیم اسلام اے ٹو زی آج اس سیشن کا دوسرا ہمارا ٹاپک ہے پہلے سیشن میں ہم کو ایک درخت کے اور اس کے اندر مختلف چیزیں مختلف ہیں آج سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم روٹس پہ بات کرتے ہوئے تنوں اس کے بعد برانچی سے ہوتے ہوئے پتوں پہ جائیں گے پورا مہینہ ہمارا یہ سفر جاری رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پہ استقامت دے اور ہم بہترین طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ عقیدہ اے ٹو زی اس کے بارے میں مختصر بات کریں گے عقیدے کا لفظ آئین دال سے ہے عقادہ یعنی اس کا روٹ کیا ہے دال کا لفظی معنی ہوتا ہے گرا باندھنا کسی چیز کو قوت اور مضبوطی کے ساتھ باہم مربوط کرنا یعنی دو چیزوں کو جوڑ دینا ارب لوگ جب کبھی کوئی معاہدہ کرتے تھے تو بیچ میں ایک چادر رکھتے یا کوئی دوپٹہ رکھنے اپنے ایک سرا ایک بندہ پکڑ لیتا دوسرا سرا دوسرا بندہ پکڑ لیتا اور پھر گرا لگتے اس کیفیت کو وہ عقد کہتے تھے اسی طرح اگر آپ نے پرانے دور کے شادی کے کارڈ دیکھے ہوں تو شادی کے کارڈ پر ایک لفظ لکھا ہوتا تھا عقد مسنونا عقد کہتے ہیں گرا کو مسنونا کہتے ہیں سنت سے سنت کے مطابق نکاح تو لہٰذا نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھی دیکھا جائے تو دو کے بیچ میں گرہ لگ رہی ہوتی ہے اسی طرح عقد کہتے ہیں ہار کو ہار جو آپ کے گلے میں موتیوں کی صورت میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے موتی بھی آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک لڑی کے اندر ہوتے ہیں پھر اسی طرح معاہدات عقد سے اس کی جمع ہے یہ سب لفظ اسی میں آتے ہیں اصل میں یہ لفظ قرآن پاک میں مختلف میں استعمال ہوا میں آپ کو وہ چند جگہ بتا دیتی ہوں جہاں اس روٹ کے ساتھ قرآن پاک میں الفاظ ہیں سب سے پہلے سورت آیت نمبر ایک میں آیا یا اوفو بالعقد اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عہدوں کو پورا کرو معاہدات کو پورا کرو پھر اسی طرح سورت بکرا کی آیت نمبر دو سو پینتیس ٹو تھرٹی فائیو میں آتا ہے ولا تعظم و نکاح اور نکاح کی گرا کو پختہ مت باندھو یعنی عدت کے دوران نکاح کرنے سے روکا گیا تھا تو وہاں لفظ دیکھے اقدا آیا اردو میں یہ لفظ بولتے ہیں یہ اقدا کھل نہیں رہا یہ گرا کھل نہیں رہی پتہ نہیں کیا بات ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی لفظ ہے یہ روٹ میں کیوں لے کے جاتے ہیں ہم آپ کو تاکہ اس کی وجہ سے آپ بالکل اس کی اصل کو سمجھ لیں جیسے آپ کو کسی کی روٹ کاز سمجھ آ جاتی ہے نا پھر اس کے بعد باقی چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی اسی طرح سورت دعا کی آیت نمبر اٹھائیس ٹوینٹی ایٹ جس کو کہیں گے بہت ہی معروف دعا ہے بہت خوبصورت اور علم سے سفر علم سے تعلق رکھنے والا شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کو یہ دعا نہ آتی ہو اور وہ کیا ہے وحل لم من لسانی ٹھیک ہے وحل العقدہ عقدہ کا جو لفظ ہے وہ بھی اس سے کہ اللہ میری زبان کی گرہوں کو کھول دے اے اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی بات کی صحیح بھی پڑھ لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ ابھی میں تو اس سوچ سے پڑھوں گی کہ اللہ آج کا پارا میرے لیے آسان کر دے آج کا یہ سارا سفر جو شروع ہونے والا ہے اس کو آسان کر دے کہ لی صدری امری لسانی پورے قرآن پاک میں اس روٹ سے سات الفاظ آئے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقدہ کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں سات لفظوں میں آیا سات دفعہ ہے کہیں عقدہ کے معنوں میں لفظوں میں کہیں عقدہ عقدت بالعقود اقتم اور اسی طرح اقدتن اور اقد تو ہم اللہ تعالیٰ سے اصل میں گرا باندھتے عقیدہ کیا ہے برے اور رب کے بیچ کا ایک اگریمنٹ ہے جیسے شادی کی صورت میں عورت اور مرد کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتا ہے اسی طرح سے شا... لا الا اللہ کہتے ہوئے ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جڑ رہا ہوتا ہے لیکن اب یہ تو ہوگی ایک عام تعریف جو ہم نے اس کے روٹ کے اندر جا کے ڈکشنری کے میننگ سے کی ہے لیکن اسلام میں بھی تو اس کی کوئی تعریف ہے نا تو ذرا سی مشکل لگے گی یاد رکھیے کہ ایسی ٹرمینالوجیز ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں لیکن جب اس کو تھوڑے پیار سے سمجھا جائے اور اس کی اصل میں جائیں تو پھر وہ بات آسان ہو جاتی ہے میں عقیدے کی شرعی تعریف لکھاؤں گی آپ کو صرف اس سوچ کے ساتھ کہ ہمیں پتا تو چلے کہ جس چیز کے اوپر ہم کھڑے ہیں وہ کیا چیز ہے یہ چیز کوئی بات بند کر لیجیے ایک اور لفظ ڈکشنری کے اندر اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے جیسے ایک لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں اعتقاد میرا بہت اعتقاد ہے اس چیز پر بعض لوگوں کو کسی گولی پہ اعتقاد ہوتا ہے بعض لوگوں کو کسی ڈاکٹر پہ اعتقاد ہوتا ہے کہ جب میں اس کے پاس جاتی ہوں تو میرے کام آسان ہوتے ہیں تو اعتقاد کا لفظ بھی اسی سے ہے اعتقد قضا کہ میں ایسا اعتقاد رکھتا ہوں اعتقد قضا یعنی میں نے اس عقیدے کو اپنے دل اور ضمیر سے باندھ لیا ہے تو عقیدے کی تعریفوں میں سب سے آسان تعریف جو میرے اور آپ کے موضوع سے بہت متعلق ہے ہے عقیدہ ایسی بنیاد جس پر دین کی عمارت قائم ہو بس یہ سمجھ لیجیے ٹھیک ہے اب جب عقیدہ بنیاد کی طرح ہے تو بالکل آپ کہہ لیجئے کہ عقیدے کا جو معاملہ ہے نا وہ درخت کے اور اس کی درخت کے اندر جو جڑ تھی اس کے اور درخت کے بارے میں ہے اگر جڑ کھوکھلی ہو جائے گی تو درخت بھی کھوکھلا ہو جائے گا درخت جڑ کو کیڑا لگ جاتا ہے تو پھل بھی سارا کیڑے والا ہو جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی پھل کو کیڑا لگے اگر سیب کو کینو کو کچھ تو پھر اس کے پتوں کو نہیں وہ صحیح کرتے اس کی ٹہنیوں کو نہیں چیڑتے بلکہ اس کے اندر سے کھدائی کر کے نیچے مٹی کے اندر سے جڑوں کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں شاید آپ میں سے کسی کو یہ میری بات سنتے وقت کچھ نہ کچھ یاد آ گیا ہو بالکل اسی طرح جب کبھی ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں نا مثلا آپ نماز نہیں پڑھتے آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا کوئی غلط کام کرتا ہے کوئی حرام کھاتا ہے کوئی ایسا شخص ہے جو روزے نہیں رکھتا تو فوراً سمجھ لیجئے کہ آ اس کا عقیدہ خراب ہے اگر آج ہم یہ بات سمجھ گئے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی بہت ساری باتیں آسان ہو جائیں گی آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز اچھا جی وہ کیوں پڑھیں ان کو پڑھنی ہے نماز کب جب دل کہے گا اور دل کب کہے گا جب وہ دل آپ کو بیٹا آپ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کریں یاد لیجیے دل کو ان کا دل چاہے گا نا وہ نماز پڑھے گا تو بجائے اس کے کہ بچوں کو دن رات کے نماز پڑھو نماز پڑھو آپ ان کا عقیدہ ٹھیک کریں کیسے اللہ کی محبت دیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی باریکیوں میں جب آپ جائیں گے سمجھ آتی جائے گی اسی طرح عقیدے کو کہتے ہیں سالم سالمتم من شک شک سے پاک رہنا عقیدہ دل کی حقیقت کا نام ہے آپ اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں پھر اسی طرح آپ کو وہ محسوس ہونے لگتا ہے چلیے شرعی تاریخ بھی لکھ لیتے ہیں اللہ تعالی پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ہے عقیدہ دوسرے لفظوں میں اس کو ارکان اسلام بھی کہا ارکان ایمان بھی کہا جاتا ہے مشکل باتیں بہت ساری ہوتی جائیں گی لیکن آج ہمارے لیے اپنے اس موضوع اور اس سے متعلق رکھتے ہوئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عقیدہ کیوں رکھے سوال پیدا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں مثال کو کہتے ہیں میں نماز نہ پڑھوں تو کیا ہوگا تو ہمارے پاس اس کا جواب ہوتا ہے نا اسی طرح اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ عقیدہ نہ رکھوں میں تو کیا ہوگا تو تقریباً گیارہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے بولوں گی جو لکھ سکیں لکھ لیں جو نہ لکھ سکیں گھبرائیے گا نہیں سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں آپ کو دوبارہ مل جائیں گی ان شاء اللہ تعالی پہلی بات یہ ہے عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ عقیدے کی وجہ سے انسان مسلمان بنتا ہے اس کے بعد ہی پھر اسلامی طرز زندگی اختیار ہوتی ہے جیسے عمارت کے بغیر عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہتی اسی طرح عقیدے کے بغیر اسلامی طرز زندگی نہیں اختیار ہوتی آج جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہر وقت لگے رہتے ہیں نا یہ پہنو وہ پہنو یہ نہ کرو وہ نہ کرو اصل ان بیچاروں کے عقیدے خراب ہو گئے ہم نے ان کو اسلام کا وہ خوبصورت دین دکھایا نہیں تھا رخ جو کہ دکھانا تھا تو لہٰذا پہلی چیز پہلا نمبر کیا ہے اس کی وجہ سے انسان مسلمان بنتا ہے دوسری وجہ عقیدہ رکھنے کی کیا ہے کہ عقیدے کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے انسانی جسم میں دماغ کی برین کی جس طرح دماغ کے بغیر انسان کا تصور نہیں کیا جاتا نا اسی طرح عقیدے کے بغیر اچھے عمل کا تصور ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے دیکھیں کہ آپ جاب کرتے ہیں نا صبح سے لے کے شام تک کس ہوپ کے ساتھ کہ شام کو آپ کو پیسے مل جائیں گے یا اینڈ آف دا منتھ مل جائیں گے ہلکا سا شک پڑ جائے نا کہ اینڈ پہ مجھے پیسے نہیں مل رہے تو آپ کا دل ہی اٹھ جائے گا اگر آپ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں اور آف کورس جاب کو پیسوں کے بغیر تو کرتا بھی نہیں ہے اب آپ سوچیے کہ وہ پیسوں کا ملنا ایک یقین ہے نا اس کی وجہ سے آپ نے سارا دن محنت کی تو عقیدہ وہ یقین ہے جس کی وجہ سے انسان نیکی کرتا ہے بڑی خوبصورت اس کی ایک تعریف ہے ابو بکر الجزائری ہیں کہتے ہیں کہ عقیدہ ان فیصلوں کا نام ہے جنہیں انسان اپنی عقل سے سوچ کر کانوں سے سن کر اور اللہ کے قوانین کے ذریعے پرکھ کر صادر فرماتا ہے یعنی یہ عقیدہ فیصلہ ہے یہ فیصلے دو ٹوک اور بے لاگ ہوتے ہیں اور عقل اور نقل کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں مشکل تعریف ہے لیکن مفہوم لکھ لیا کریں بس تو بات یہ ہے کہ عقیدے کی حیثیت دماغ کی ہے تیسری وجہ عقیدہ رکھنے کی کیا ہے کہ عقیدہ اسلامی زندگی کی بنیاد ہے جیسے کسی بھی عمارت کی مضبوطی اور اس کی کا استحکام اس کا ڈپینڈنس ہوتا ہے اس کی جڑ کتنی گہری ہے بنیادیں کتنی گہری ہیں آپ نے کبھی کوئی گھر بنتے دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے پانچ چھ فٹ گہری بنیادیں ہوتی ہیں لیکن ایک سوال میرے دن میں اکثر آتا تھا خاص طور پہ آپ جب دبئی میں جاتے ہیں یا مڈل ایسٹ میں یا کراچی میں بھی پچاس پچاس منزلہ مارتے ہیں سو سوا سو مارتے بھی ہیں تو میں اکثر ان سے لوگوں سے پوچھتی تھی کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو پھر مجھے ایک دفعہ کسی سے اس سوال کرنی ہوتی ہے نا وہ گہرائی کھودنی پڑتی ہے تو عقیدہ جو ہے کچا ہے چھوٹا ہے سطحی سے نا یقین کیجئے اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے نا آج آپ کو اپنی بہت ساری چیزیں گی روز آئیں گی دن کہ واقعی ہم کس طریقے سے ہم کیوں اتنی نیکیوں کے موقع چھوڑ دیتے ہیں عقیدہ خراب پتہ ہی نہیں یقین نہیں سب آپ کا یقین ہی نہیں ہے کیوں بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں پکڑ ڈر ڈاری کوئی نہیں ہے کیوں اللہ بلاتا رہتا ہے اور اللہ کی بات نہیں سنتے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا سمجھی کا نام ہے میں ایسے سوچتی ہوں کہ عقیدہ جو ہے نا یہ سمجھداری ہے فیصلہ کہ مجھے پتہ چل گیا اس میں میرا کیا فائدہ چوتھا چوتھی وجہ کیا ہے کہ عقیدے کے بغیر انسان اپنے مقصد زندگی کو پورا نہیں کر سکتا یعنی کرنے کو دل چاہتا ہے جیسے جڑ کے اوپر تنا لگتا ہے نا چھوٹا سا ڈنڈا لگتا ہے اسی طرح عقیدہ مسلمان کی وہ ضرورت ہے جو عبادت کی بنیاد ہے نماز نہیں کوئی پڑھ سکتا وہ اللہ ہی نہیں پڑھ سکتا اگر اس کو اللہ سے کا امید نہ ہو اور اللہ کی نعمتوں کے احساس کا یقین نہ ہو اسی طرح زکات کو دے سکتے اپنے پیسے میں سے اگر اس کو اللہ تعالیٰ سے یقین نہ ہو کہ اس کا مجھے فائدہ ہونا ہے حج کیا جا سکتا ہے تو عقیدہ عبادت کی بنیاد ہے یہ کوڈ ورڈ لکھ لیا کریں تو پوائنٹ پورا ہو جائے گا چھٹی وجہ عقیدہ مسلمان کی وہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس کے عام بھلائی کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں مثال دیتی ہوں عام بھلائی کا کام سوشل ورک یعنی آپ کہہ لیں کہ عقیدہ وہ چیز ہے جو سوشل ورک کو عبادت بنا دیتا ہے مثلا دیکھیں کہ کسی کی مدد کرنا کوئی بیمار ہے اس کی مدد کرنا کتنے لوگ ہیں کرتے ہیں ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں چیریٹیز ہیں کیا کچھ ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں لیکن ایک مسلمان کیا سوچ کے کسی بیمار کو دیکھتا ہے کہ نہیں یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اس بیمار کی عادت کروں گا تو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق وہاں میں اللہ کو پاؤں گا وہاں میں جنت کے پھل کھاؤں گا تو وہ بیمار کی عادت جو ہے انسان کے لیے عبادت بن گئی شوہر بیوی کا تعلق سراسر اپنی خواہش ہے آپ نیت اچھی رکھ کے کریں گے تو عبادت ہے آپ گھر کی صفائی کرتے ہیں لیکن آپ کو یقین ہے کہہ رہے بات واضح ہوئی کہ جیسا گمان رکھتے ہیں اس کے مطابق پھر ہمارے عام کام بھی عبادت کے بن جاتے ہیں اس کے بعد اگلی وجہ کہ عقیدے کی درستگی کی وجہ سے انسان کے عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں حضرت عائشہ نے ایک ایک موقع شخص کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ تو بڑا فیاض تھا حاتم حاتم کے کے باپ نبی کیا ان کو ان کی نیکیاں ملیں گی اس طرح عبداللہ بن جدان کا نام بھی آتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کیسے اس نے تو ایک بار بھی نہیں اللہ سے کہا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ کافر دنیا میں جتنی بھی نیکی کرتا ہے اس کے فائدے دنیا میں لے لیتا ہے آخرت میں اس کے وہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی پھر اسی طرح آپ دیکھیے انسان جتنی بھی نیکیاں کر لے اگر عقیدہ خراب ہے نا تو نیکیاں قبول نہیں ہوگی میں اس کو یوں سوچتی ہوں کہ آپ ایک چیک لکھ دیں اور غلط ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں کبھی اس چیک ہولڈر کو چیک نہیں ملے گا آج بہت سارے لوگ غلط عقیدوں کے ساتھ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کرتے ہوئے دکھتے ہیں اس لیے اس کے بارے میں انسان کو بہت زیادہ فکر ضرورت ہے بہت زیادہ سوچنا چاہیے ہمیں یہ موضوع تھوڑا سا لگ لگ سکتا سکتا ہے ہے ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں لیکن یاد رکھیے جب تک ہمارا اللہ کے معاملے میں تصور ٹھیک نہیں ہوگا ہم جب اللہ سب اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھیں گے نہیں کہ وہ ہمارا کون سا مالک ہے تب تک ہماری بات جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی پھر اس کے بعد عقیدہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ عقیدہ ہے وہ چیز جس پہ رسولوں نے اپنی زندگیاں لگا دی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ اللہ علی المومنین عمران آیت 164 میں کہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ان کو پاک کرتا اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے تو آپ دیکھیے ساری زندگی اللہ کے نبی نے عقیدے کی جنگ سے ہی ہے آپ نمازیں پڑھوانے کی بات کرتے لوگوں نے برا نہیں ماننا تھا وہ بھی بڑھتے تھے اپنے حساب سے حج زکوٰۃ کی بات کرتے سوشل ورک کی بات کرتے حاجیوں کو پانی پلانے کی بات کرتے کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا ساری جنگ جو تھی نا وہ عقیدے کی جنگ تھی اور یاد رکھے ایک بڑا بڑا جملہ آج ہی لکھ لیں عقیدے کی وجہ سے ہمیشہ مشکلات آتی ہیں امن سالے پہ کبھی کوئی نہیں آپ کو روکے گا جب آپ کا عقیدہ بدلے گا نا تو بس سمجھیے پھر دیکھیے کہ کیا آگ لگتی ہے ایسے ہوتا ہے جیسے آپ ایک گھر سے موو ہو کے دوسرے گھر میں جائیں کچھ دن ساری چیزیں بکھری رہتی ہیں اسی طرح گھر میں کسی ایک شخص کا بھی عقیدہ بدلنے لگتا ہے نا تھوڑی سی اس کی سوچ سیدھی ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک دم پریشان پکڑو پکڑو اس کو پکڑو ہر بندہ الجا ہوتا ہے چاہے آپ دیکھیے کہ پرانے گھر سے نکل کے آپ خوبصورت نہیں میں کیوں نہ لیکن وہ دن بڑے مشکل ہوتے ہیں جو تو عقیدہ منہ ہے پھر عقیدہ جو ہے نا اس لیے بھی کہ باطل عقیدہ گھن کی طرح انسان کے اعمال کو برباد کر دے گا اس کی دلیل سورج زمر آئے سکسٹی فائیو کو دیکھ لیجیے لائن اشرف تل کہ دیکھو اگر آپ نے بھی شرک کیا نا تو میں آپ کے سارے عمل ضائع کر دوں گا اسی طرح اس کا دوسرا ریفرنس سورہ مائدہ کی آیت فائف ہے یکفر یقیناً اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا پھر اسی طرح آخری پوائنٹ اس ٹاپک کا اس ناطے سے کہ ہم عقیدہ کیوں رکھیں اور وہ کیا ہے کہ عقیدے کی پختگی اور پاکیزگی ایک مسلمان کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں کلم طیب لا الہ الا اللہ کیا پاک ہوتا ہے پہلے ہماری سوچ پاک ہوتی ہے پھر ہماری ہمارا دل پاک ہوتا ہے پھر آج سے ہماری آنکھیں پاک ہونے لگتی ہیں ہمارے ہاتھ پاک ہونے لگتے ہیں دل دمور ہوتے ہوتے ہماری پوری زندگی پاک ہو جاتی ہے کہ ہم اندر باہر سے خوبصورت ہو جاتے ہیں اور اس سے انسان میں پختگی بھی آتی ہے جتنی کسی انسان میں ہمت ہوگی نا اتنی ہمت آئے گی مشکلات کو برداشت کرنے کی جتنا اس کا مضبوط ایمان ہوگا تھوڑی سی مخالفت سے لوگ بدکنے لگتے ہیں لیکن آپ نہیں بدکیں گے شاء اللہ تعالی ایک اور پوائنٹ لکھ لیجئے میرا وہ جملہ کاٹ دیں بارہ پوائنٹ ہم دیکھیں گے ایک اور پوائنٹ سامنے آ گیا اور وہ کیا ہے کہ عقیدہ وہ بیج ہے جو دلوں میں کاشت ہوتا ہے اسی سے رسم و رواج تہوار تہذیب اور ثقافت کے پھول کھلتے ہیں کلچر آپ کہتے ہیں نان مسلم کلچر آپ کہتے ہیں ہندو کلچر آپ کہتے ہیں اسلامی کلچر یہ کلچر کی جو جڑ ہے نا یہ بیج میں ہے جتنا بیج قوت والا ہوتا ہے اتنے ہی پھل پھول اعلیٰ ہوتے ہیں جو لوگ عقیدے میں کمزور ہوتے ہیں وہ بہت جلدی نان اسلامک کلچر اور اس اس کے رنگ میں آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا چیز کا احساس ضرور ہو گیا ہوگا کہ عقیدہ کتنا اہم ہے ہوگا کیا ہوتا کیا ہے اللہ کے اللہ کون ہے اللہ کے بارے میں اے ٹو زی اب آگے جا کے اسی ٹاپک کے اندر روز ہم کچھ نہ کچھ تھوڑی چیزیں دیکھیں گے اس میں سے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگلا تعلق باللہ کا اصل میں ہم نے کوئی بات جتنا اللہ کی قدر آتی ہے اس کے ناموں پہ غور کیا جاتا ہے اس کی نعمتوں پہ غور کرتے ہیں اس کے حکم سے ہماری زندگیوں میں سکون اور خوشی ہو جاتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے فرشتوں پہ رسولوں پہ جنت جہنم پہ قیامت آخرت اسی طرح تقدیر یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ عقیدے کے ساتھ ہیں پھر اسی طرح عقیدہ جو ہوتا ہے نا یہ دو طرح کا ہر بندے کا ایک عقیدہ ہے جیسے آپ دیکھیے کہ کوئی کے آگے بیٹھا ہے تو کوئی عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے نا کوئی سلیب کو پوج رہا ہے تو عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے نا ویسے تو کوئی اس طرح کی عبادت نہیں کرتا ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک گرجے کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ جو پریس تھا وہ بڑے شوق سے بڑے تپاک سے عبادت کر رہا تھا اپنے طریقے سے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی ان کی باتوں کا کیا ہوگا ہمیں تو پتہ ہی کیا کریں ان کو تو نہیں سوچ سمجھ آ رہی تو اس پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سورت غاشیہ میں آتا ہے نا کہ سورت غاشیہ میں آتا آتا جی میرا خیال ہے اسی میں آتا ہے لت تم نہ یہ وہ عمل ہے جس میں میں مزدوری نہیں ملنے والی تو یہ دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے عمل ضائع ہونے سے بچانا ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو ضائع کر دیں دن رات کام کر کر کے غلط کاموں کے باوجود ہم صحیح کام کر رہے ہو لیکن ہماری نیت غلط ہو صحیح طریقے سے صحیح کام کریں گے تو ٹھیک ہوگا تو فاسد عقیدہ کے جو اسلام سے ٹکرائے اللہ نے جو صحیح سوچ دی ہے اس سے اپوزٹ ہر عقیدہ عقیدہ فاسد ہے چاہے اس مذہب والے اس کو بہت خوبصورت کہیں اچھا رکھیں جس طرح کہیں اور یہ کب ہوتا ہے آپ کہیں کہ اچھا ایک اچھا عقیدہ اللہ اللہ ایک ہے لا الہ الا اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری طرف کیوں جاتا ہے تو وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ فطرت سے ہٹنا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کو ایک جانتا ہے اور آج کے دور کے پیدا ہونے والے بچے کو یہ بھی پتا ہے کہ محمد رسول اللہ جیسے حضرت عیسیٰ کو اپنے دور میں اپنے نبیوں کا پتا تھا اور بچپن میں بول اٹھے انی عبداللہ ہر بچے کو اگر زبان دے دی جائے تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ ایک ہے اور اس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا لیکن جب فطرت سے لوگ ہٹتے ہیں نا آج فطرت ہٹی بھی ہے بیجوں کی فطرت انہوں نے چینج کر دی اس کے اندر کہیں واٹامن سی ڈال دیے کہیں کچھ نکال دیا اچھا بھلا دودھ جو پیتے تھے پہلے فریش قسم کا پانچ پرسینٹ ہمارے جسم کو انرجی ملتی تھی اس میں سے فیٹ کی نائنٹی فائیو ہمارے ایکسکریٹری سسٹم سے ضائع ہو جاتی ہے یہ ایک میں نے سائنٹیفک فگر ہے اگر کسی کو سمجھ آ گیا ہو بھینس کا خالص جو دودھ ہوتا ہے نا جو بھینس سے آپ لیتے ہیں اس میں ہنڈریڈ پرسینٹ فیٹ جو ہوتی ہے نا مثال ہے فائیو پرسینٹ آپ کی باڈی کو انرجی دیتی ہے اور نائنٹی فائیو سلپری ہوتی ہے نا تو ہمارے جسم سے گندگی نکلنے میں آسان ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیے کہ دودھ پیئے تو قبض نہیں رہتی نا فوراً ایک دم پیٹ میں بل اٹھتا ہے یہ فطرت کا نظام ہے کہ جسم صاف ہو جاتا ہے جسم کا ڈریننگ کرتی ہو چربی آج کے دور میں دودھ کو کیا کرتے ہیں پہلے پیسچرائز کرنے کے لیے اتنا زیادہ گرم کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں کہ وہ جو فیٹ مالیکیولس تھے نا وہ ٹوٹتے ہیں جب وہ ٹوٹے نا وہ سارے کے سارے دودھ میں مل گئے اب آپ کا ہوا کیا جب آپ وہ ایک گلاس دودھ پیتے ہیں نا تو آپ نے اس میں سو مالیکیول فیٹ کے بھی پی لیے اب وہ سارا آپ کو موٹاپا دے گا اسی لیے پیور ملک جو پیتے ہیں وہ بہت جلدی موٹے ہو جاتے ہیں فطرت کا نظام ٹوٹ گیا بیج کی شاخ شان کیا کہ ایک سال اگتا ہے تو اگلے سال کے لیے اتنے بیج دیکھے جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا بچپن سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں لیکن آج ون ٹائم بیج بنائے جا رہے ہیں بنائے ختم کیونکہ اگلی دفعہ ہمارے بیج خریدیں تو آج جب خوراک میں ہمارے پلیشن آ گئی نا تو اس سے سوچ بدل گئی اللہ نے کہا پکا گوشت نہ کھاؤ وہ فطرت سے خلاف ہے اس کی زندگی تو جب ہم وہ کھاتے ہیں تو ہماری چیزیں بے بدل جاتی ہیں تو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے جب زندگی گزارتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اگلے دنوں میں مزید کچھ نہ کچھ باتیں اس پہ کرتے رہیں گے کوئی کوشچن آپ کے ذہنوں میں ہو اس بارے میں تو کیجیے لیکن آج بہت بھی مشکل لگاؤ یا آسان لگاؤ لیکن یہ چیز ضرور نیت کیجیے گا کہ آپ میں نے ان شاء اللہ دن بدن اپنے عقیدے کی کے بارے میں جاننا ہے چاہتے نا دیکھیے اس کو میں تھوڑا سا ذرا ڈائلوٹ کر دوں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ بچیوں کو تو بہت ہی ہیوی لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہوگا لیکن آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی اگر شوہر کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ میری بیوی اکھڑی اکھڑی کیوں ہے چائے بنانے کو کہتا ہوں تو منہ بنا لیتی ہے اور اس کو کہتا ہوں کہ چلو میرے سب باہر تو غصے میں آ جاتی میں اس کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا پھر بھی یہ اکڑی بھی ہے تو آپ ذرا غور کریں گے جب وہ ذرا تھوڑے قریب جاتے ریسرچ کرتے اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کو تو میرے سے شادی نہیں کرنی تھی اس کے تو دل میں ابھی بھی کوئی اور لڑکا بیٹھا ہوتا ایسا کہ نہیں پھر وہ کہتے اچھا اب سمجھ آئیے یہ لڑکی رہنا ہی نہیں چاہ رہی تھی میرے ساتھ اس لیے اس کو میری اچھی باتیں بھی بری لگ رہی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اس لڑکی کا اپنے شوہر کے بارے میں عقیدہ خراب ہے بات بس جہاں دل مل جاتے ہیں جہاں سوچ اچھی ہوتی ہے دس باتیں بری بھی لگیں کہتے رہنا ٹھیک ہے جی یہ ہے تو میرا شوہر ہے نا سیم چیز بیوی بی کی بھی ہے آپ کہتے ہیں اس لڑکی میں کمی کیا بھائی اتنی خوبصورت ہے اتنی سلیقہ کا شوار ہے اتنی میٹھی ہے اتنی اچھی ہے یہ اپنے شوہر کو اچھی کیوں نہیں لگتی شوہر کا عقیدہ خراب ہے اپنی دیدی کے بارے میں کوئی اور تھی اچھی یا اس کو زیادہ اچھی چاہیے نہیں تھی اس کو گندی لڑکی چاہیے تھی اس کو ماڈلنگ والی لڑکی چاہیے تھی جو اپنے آپ کو کی نمائش کرے سمجھتے ہیں نا تو سوچ پیچھے یہی ہوتی ہے اسی طرح آپ لے لیجیے استاد اور شاگرد کا بھی عقیدہ ہوتا ہے عام طور پہ آپ دیکھیے فطری بات ہے شاگرد استادوں کی بات مانتے ہیں ماننی چاہیے اور اگر لگے کہ کچھ اگر کہ بہت ہی ایسا سٹبن ہو گیا وہ کہتا ہے سیدھا بیٹھو وہ بیٹھتا نہیں وہ کہتا ہے لکھو وہ لکھتا نہیں وہ کہتا ہے فون بند کر دو وہ بین کرتا نہیں بند نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ سوچ لیجیے اس کا عقیدہ خراب اس کے دل میں رسپیکٹ نہیں ہے ٹیچر کی اس کو اس کی قدر نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کہ یہ میرے لیے کیا انسان ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے عقیدے سب کے معاملے میں درست کر دے سبحانک اللہم و کا شہد اللہ الہ الا انت الحمد للہ جی اللہ کا احسان ہے میں بالکل خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بہت خوش ہوں گے بہت چاق و چوبند ہوں گے اور بہت اچھے سے قرآن کو گو تھرو کر رہے ہوں گے کیسا تھا آپ کا پہلا پارا الحمد للہ بہت اچھا تھا اچھا تھا یا بہت اچھا تھا یا بہت کچھ سیکھا سبحان اللہ جی بہت اچھا تھا چلیے یہ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو ورک شیٹ ملی آپ لوگوں کی جو چیک لسٹ تھی اچھا جی الحمد للہ اور یہ بتائیے آپ کیسی لگی آپ کو چیک لسٹ امیزنگ تھی ٹھیک ہے بہت اچھی تھی گڈ تھی اس کا مطلب ہے کہ شاید کچھ نے کھولی نہیں تھی یا سب نے کھولی یا دیکھی یا ہو سکتا ہے کسی کے پاس ابھی ایسے ہی ای میل ہو تو پلیز اس کو کھولیے دیکھیے سنیے پڑھیے بہت آپ کے سیکھنے کی بات ہے اس میں ہاں شاء اللہ آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے اپنی پہلے پارے کی چیک لسٹ کو آپ لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھی جس جس نے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جس جس نے اس کو کھول کر دیکھا کچھ سوچا اس کو عمل کرنے کے لیے وہ نمبر ون ٹائپ کیجیے جلدی سے کیجیے تاکہ پھر مجھے اندازہ ہو تو پھر میں آپ سے شیئر کروں کچھ ماشاء اللہ اللہ فی ماشاء اللہ ٹھیک ہے جتنے اسٹوڈینٹس نے یا جس جس نے چیک لسٹ کو کھول کے دیکھا اس کو کرنے کی کوشش کی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب مل کر اس کو دیکھتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہے لیکن کیا خیال ہے پہلے اٹینڈنس لے لیجئے چلیے ٹھیک ہے پہلے اٹینڈنس لے لیتے ہیں کیونکہ لانگ لسٹ ہے آپ لوگوں کی اٹینڈنس کی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ٹائم کی کمی ہوتی ہے ہمارے پاس پہلے دعا کرتے ہیں اللہ لنا فی اوقاتینا اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے وقت میں بہترین برکت عطا فرما دیں تاکہ ہم اپنے آج کے گول کو احسن طریقے سے پا سکیں چلیے شروع کرتے ہیں اپنی اٹینڈنس آج کی ثنا شمون ایمان کھوکر شمیلا شکیق عابدہ یاسین رابعہ اجمل رفت خان نبیلا عامر ماریا عمر فرزانہ چودھری میمونہ پروین ممونہ پروین مریم احمد فاطمہ غفور زرینہ اسحاق عالیہ حبیب صدیقہ محی الدین مبینہ ناز طلت رحمت اللہ یاسمین کریم رخشندہ عزیز صبا نجیب قرۃ العین اقبال سنجیدہ شجاعت مریم خان شازیہ عامر شاہین پٹھان شاہدہ بھٹی نائمہ احمد بشرت سعید منہاج منصور سائمہ افراز حمیرہ مدنی فرحانہ قریشی سباحت خان ہدا خطیب امبر امجد عزمہ خلیل ارم عثمان سائمہ صالح سمیہ سعید انیلا شجا صالح خان راحت انیسہ مصباح قسیم رفت ندیم رقیہ حمید سعدیہ منور شازیہ فخر نصرت عائشہ حمیرہ تبسم پروین اختر نرگس ناہید سمینہ جبین ارم عمران سلمہ ارشد سمیرہ فاطمہ مہر سلطانہ رضوانہ خلیل ذکیہ احمد تبسم باولا فائقہ احمد ثنا محسن عطیہ عفت ادینہ منظر عائشہ افغان الماس طاہر نادیہ بٹ شہناز احمد جبین نویوالا والا احمد نکھت اقبال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی الحمدللہ آپ سب کو آواز آ رہی ہے اوکے الحمدللہ رب العالمین چلیے اپنی اٹینڈنس کو شروع کرتے ہیں ذکیہ احمد تبسم باؤلا فائقہ احمد ثنا محسن اتیا عفت ادینہ مناظر عائشہ افغان الماس طاہر نادیہ بٹ شہناز احمد جبین نبی والا عزرا احمد نکھت اقبال سعیدہ تزین عزمہ خلیل سمیہ اختر اسرا کوثر فرزانہ حفیظ فوزیہ بانو فرحت دیوان سلطانہ ناز سعدیہ اسد فہمیدہ اسلام فائزہ عاطق فائزہ آتق علینہ حفیظ فلک ندیم فاطمہ عامر سائرہ منشی حاجرہ اقبال مجیبہ طاہرہ طلحہ اشرف عائشہ وسیم سحر خان ذہین انجم الطاف وسیمہ حاشم ملک سرمد زیبا حسیب سمینہ راشد نسیم احمد کہکشاں محمود ساجدہ پروین رخشندہ قریشی سعدیہ اسلم رضیہ چودھری عائشہ نوید راشدہ ظفر سبیحہ جاوید فوزیہ مسعود خدیجہ اجمل مدثر احمد نسرین سعیدہ سمرانہ باسط نجمہ مان کوثر خورشید شمع ناز تنویر سلطانہ طاہرہ چودھری شاہدہ بیگم قرۃ العین اشفاق رضوانہ ارم سعدیہ رفاقت کمل عمران صباح عدیل رخسانہ خان حنا جاوید آمنا فردوسیہ شمائلہ ارشد آسمہ رحیم آسمہ رحمان عظمہ جیلانی نرگز شیخ تنویر جہان راہیلا میاں انیلا عمر آسمہ آصف زیب انور راہیلا کامران نسرین اختر عظمہ پرویز شبستان احمد افغان میمن محمد عمر حبیب شبانہ مرزا روبینہ جاوید عائشہ خان عائشہ قریشی بشرا احمد رخشندہ احمد سمیرہ سردار تسلیم فاطمہ سمینہ پروین فرحت بلوانی فرحت علی کیسرانی ادیبہ فرح ارجمن سارہ عثمانی فوزیہ اقبال سمینہ شیخ شمسہ رحمان مریم عمار فرحہ سرفراز رحیلہ احمد کہکشاہ نواب زہرہ ذاکر عزا علی منزہ ستار شازیہ اظہر شمائلہ جنید شفا شیخ محمود کلیم سوری محمودہ کلیم ندا جاوید عشرت شیخ صبا فاروق مریم عمار حامدہ خانم تمیم شریف صدیقہ صدیقی ماجد مریم عمار گلفشاں اشفاق عفت سیدہ وسیمہ ظہور مہناز جبین آمنہ شیخ رابعہ اکبر خان شہناز شہناز آفرین ترنم آسما رحیم ارم چودھری غوثیہ عزت اللہ کلثوم احرار اقسا حسن رانا محمد شبینہ جبین الحمد للہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ڈن ہو گئی ہے اور آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا نام آج نہیں بولا یا غلط بول دیا تو آئی ایم سو سوری اور آپ لوگ پلیز اپنی اٹینڈنس لگائیے ہوپ فلی کافی حد تک آپ کے اٹینڈنس کا سلسلہ حل ہو چکا ہے لیکن اب تک جو رجسٹریشن آ رہی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ by the next by the end of this week ان شاء اللہ وہ سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کے اٹینڈنس کا سلسلہ ٹھیک ہے چلیے ان شاء اللہ آپ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اپنی چیک لسٹ کو آپ لوگوں کے سامنے ہے چیک لسٹ اگر آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں تو آپ لوگ نمبر ون ٹائپ کریں گے تاکہ ہم دیکھیں ایک نظر چلیے ٹھیک ہے الحمد للہ الحمد للہ جس نے نہیں کھولی وہ اپنی ای میلس کھولیں اپنی چیک لسٹ کو سامنے رکھے اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہے چلیے آپ یہ بتائیے کہ ہم نے کل عقیدے کے بارے میں پڑھانا اور ڈیٹیل سے پڑھا اور مجھے لگتا ہے کہ کل پڑھنے کے بعد عقیدہ سب کو سمجھ آ جانا چاہیے تو مجھے کوئی بتائے گا کہ عقیدے ہم نے پھر یہ ہمارا ہوم ورک تھا کہ عقیدے سے متعلق آیات لینی ہے معاملات سے متعلق آیات لینی ہے اخلاق سے متعلق لینی ہے اور عبادات سے متعلق لینی ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کی اچھا مجھے بتائیے عقیدے سے متعلق کتنی آیات ہیں کسی نے کوشش کی اس کو لکھنے کی کاؤنٹ کرنے کی گننے کی ہوں کون بتائے گا سیون ہے اچھا ٹھیک ہے الحمد للہ سیون آیات ہے اچھا اس میں hard and fast fast rule آپ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے آپ لوگ ایزیلی جتنا جتنی حد تک اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ کریں گے مقصد یہ ہے کہ آپ کی تھوڑی سی کوشش ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو کرنا چاہتے تو ہم لوگ خود کر سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ اس کو مل کر کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا چلیے استاذہ ریڈی ہے انشاءاللہ اس کو ہم ضرور دیکھیں گے آگے چل کے دوبارہ اپنی اس چیک لسٹ کو لیکن ابھی باقاعدہ پارے کا آغاز کرتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم و رحمتہ اللہ ریڈی ہیں آپ لوگ آگے آ جائیے آپ سب باقی جو لوگ باہر موبائل میں آ جائیں گے بیٹا آپ لوگ آگے آ جائیے آپ کو زیادہ اچھا لگے گا اگلی اگلی روز کے تو زیادہ پیسے ہوتے ہیں نا اور شاباش آپ تینوں آگے آ جائیں جو دیر سے باہر سے آئیں گے ان کو سزا ملے گی آ جاؤ شاباش فٹافٹ ہم لوگ آپ آج بہت ہی خوبصورت پارا شروع کریں کوشش کریں ہر ایک کے سامنے پارا ہو کیونکہ آپ فوکس نہیں ہوں گے سیل فون اور یہ دوسری چیزیں اگر آپ کے پاس ہوتی ہیں نا تو اس سے پھر آپ فوکس نہیں کر پاتے اور آپ اتنی محنت سے آئے گھروں سے نکل کر آئے تو آپ کو فائدہ پورا نہیں ہوگا جی دو لوگ ادھر آ جائیں اور ایک آگے آ جائیں اور جو ادھر تھے سسٹرز وہ مائنڈ کیے بغیر پیچھے چلے جائیں گے شروع کرتے ہیں ہمارا پارا ہمارا ایک ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہے آن لائن والے ایک دفعہ بتا دیں کہ وائس کلیئر ہے جی ادھر آ جائیں بیٹا آپ میں سے ایک آگے آ جائیں شاباش مجھے تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو آگے دیکھنا ہاں؟ چلیے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے ہمارے آج کے اس پارے کا جو بنیادی تھیم ہے وہ لکھ لیجئے پہلے پارے کا کیا تھا سب دہرائیں جن کو یاد ہے جذبہ تشکر شکر کی بات بہت تھی اللہ نے امت مسلمہ کو شکر کا موقع دیا بنی اسرائیل کو دیا انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا یہ سب کچھ ہم دیکھتے آئے اسی طرح دوسرے پارے کا ٹاپک ہے مسئولیت مشکل لفظ ہے میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں ذمہ داری کا احساس کا احساس کہ یو آر شروع کرتے ہیں من پارے کے اندر سے ہمیں کچھ سوالوں کے جو جواب ملیں گے وہ کوئکلی نوٹ کی کیونکہ ہمارے یہ چھوٹے سے خلاصے کی صورت میں بہت کچھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے پھر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کی بہترین چیزیں جو ہے ان کو لینے کا حقدار کی تبدیلی میں کیا حکمت تھی اس کو انشاءاللہ تعالی ہم غور سے دیکھیں گے پھر دوسرا ہمیں اس میں دیکھیں گے کہ نیکیوں کی طرف بھاگنے سے کیا ملتا ہے اگلا صبر اور نماز کا گہرا تعلق یہ ہمیں کیا دکھاتا ہے اس سوال کا بھی جواب انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گا اس بارے میں اسی طرح صفا اور مروا کی صحیح ہم کیوں کریں کیا وجہ ہے کہ ہمیں صفا اور مروا کی صحیح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس سوال کو ہم دیکھیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد شہداء کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اس سوال کا جواب انشاءاللہ تعالی ہمیں اس بارے میں سے ملے گا پھر اس کے بعد نیکی کی اصل روح کیا ہے حقیقت میں دین اسلام کس چیز کا حکم دیتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے پھر اس طرح ایک اور سوال ہمارے ذہنوں میں ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے پتہ نہیں کیا کچھ مسلمان بتاتے رہتے ہیں اس سوال کا جواب ان شاء اللہ تعالی ہمارے سامنے آ جائے گا پھر اسی طرح ہمیں اس میں قصاص کے بارے میں یعنی بلڈ منی اور مرنے مرنے والے کے ساتھ جو قتل ہے اس کے بدلے میں کیا کیا جائے اسی طرح وسیعت کے بارے میں ہمیں احکامات پتہ چلیں گے حج کے بارے میں احکامات پتہ چلیں گے روزے کی اصل حکمت کیا ہے روزہ کیوں رکھا جائے اس کے بارے میں اس بارے میں ہم دیکھیں گے دعا کی اصل کیا ہے اس کو دیکھیں گے شوہر بیوی کا تعلق کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے پیریڈز کی کیا حقیقت ہے اس کو دیکھیں گے اچھے تعلقات نہ بنے تو پھر طلاق لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے دودھ پلانے کی حکمت کیا ہے اسلام کیسی زندگی چاہتا ہے صرف ان جملوں کو اپنے کانوں سے ٹکراتے ہوئے سوچئے اتنا کچھ پڑھنے والی ہوں میں صرف ایک پارا صرف دو ڈھائی گھنٹے اور اس میں اتنا کچھ مجھے مل جائے گا تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دے سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل المشرق والمغرب من يشاء الى صراط مستقیم نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یک پھر گئے اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دیتا ہے اسی طرح تو ہم نے تم کو مسلمانوں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو بہت ہی گھن گرج کے ساتھ پارا شروع ہوتا ہے جیسے کہ ریڈیو میں کہنا اعلان ہو ان قریب یہ ہونے والا ہے be aware be careful تھوڑی سی تمہید ان آیات کے لیے لازمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بار بار قرآن پاک میں آتی ہے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے پچھلے دینوں کی تصدیق کروائی قرآن پاک کی بھی یہ بھی کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے پچھلے پارے میں ہم نے بنی اسرائیل کا حال سنا بنی اسرائیل کے پاس ایک شریعت تھی نبیوں کی اولاد تھے آہستہ آہستہ جب انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا جو ان کو دی گئی تھی اور ذمہ داری کیا تھی کہ وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالی کے پیغام کو عام کرے تو تین وارننگز دی گئی پہلے پارے میں یا بنی اسرائیل کے نام پہ ہم پڑھ چکے جب ان کو پھر بھی سمجھنا ہے جیسے جیسے کسی کو ایک دفعہ کہا جائے خاموش ہو جاؤ پھر کہا جائے خاموش ہو جاؤ پھر کہا جائے ہو جائے وہ نہ کرے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو لیا جائے کسی بھی جگہ آپ دیکھیں ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو تین حجتیں دی گئیں آپ سمجھ آئے کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی they don't want to listen ان کی نیت ہی نہیں اس پہ تو اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں اصل میں بڑی اسرائیل سے وہ امامت اور وہ لیڈرشپ کی چیز واپس لی گیو می دا پلیز کوئی ایک بندہ کام اچھا نہ کرے اس کو آپ ایک چانس دیں گے دوسرا دیں گے تیسرا دیں گے چوتھے پہ بڑے خوبصورت طریقے سے کہیں گے no thanks I will take care of this I will do it by myself یہی ہوا اللہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل سے اٹھا کر لیڈرشپ کا کام امت مسلمہ کو دے رہا تھا اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب شریعت کا کوئی حکم نازل ہوتا تو جب تک کوئی حکم اپنی اصل شکل میں نہ آتا آپ پچھلے شریعت پر ہی عمل کرتے یہی معاملہ نماز کے ساتھ ہوا یہی معاملہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو روزے کے ساتھ بھی یہی ہوا مکہ میں اللہ کے سے سلم جب نماز پڑھتے تھے تو ڈائریکشن کچھ اس قسم کی تھی اگر جو لوگ یہاں موجود ہیں اگر وہ اس میرے ہاتھوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس پین کو سوچئے یہاں خانہ کعبہ ہے مکہ ہے اس کے بعد ادھر مدینہ ہے اور مدینہ ہی سے آگے آپ اور تھوڑا چلیں گے تو ملک شام آ جاتا ہے جہاں کے بیت المقدس ہے جب مسلمان نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کی طرف مکر کر کے تو آٹومیٹکلی آپ کا رخ نہ صرف یہ کہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا بلکہ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا ایک ہی سیدھ میں تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوا اللہ کے نبی نے یہ خود سے کوئی اپنے آپ کو الگ نہیں کیا یہ بھی ایک خوبصورت طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود لوگوں کو یہ نہ فیلنگ دے دو کہ ہم کوئی نئے لوگ آ کے اور ہمارے پاس سب کچھ ہی تم سے مختلف ہے لیکن جب آپ مدینہ آئے پروفیسر سلم اب یہاں سے اٹھ کے یہاں آ گئے اب آپ سوچئے مڈل پارٹ میں اب جب نماز پڑھنی تھی تو اب سوال پیدا تھا کدھر پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف پڑے اگر بالفرض کیونکہ پچھلے انبیاء کا قبلہ بھی یہی تھا لیکن کوشچن یہ تھا کہ اس دور کے یہود جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے تو لڑائی ہو سکتی تھی آتی کہنا دیکھا دیکھا یہ ہمارے سے خلاف لوگوں کو کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے حکمت کے تحت اور خاموشی کو حکم سمجھتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا دیکھیے کتنا خوبصورت مزاج ہے اسلام کا اسلام جو ہے یہ فرکشن نہیں چاہتا اسلام کے اندر کوئی ریکشن نہیں ہے کہ دوسروں کو اپنے سامنے مقابلے پہ لاؤ پھر بات کرو آپ اس دن اگر ادھر کر لیتے نا تو وہ دروازہ بند ہو جانا تھا جو جیوز کو مسلمانوں کے کلوز کرتا تقریباً سولہ سترہ مہینے ایسا ہو گیا اللہ کے نبی کی خواہش بھی تھی کہ بھائی خانہ کعبہ کیونکہ یہ ایسی ہے جیسے آپ چاہے ناروے چھوڑ کے آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں آپ امریکہ چلے جائیں پاکستان پاکستان ہے ہمارا دل ادھر لگتا ہے کیونکہ مدر لینڈ ہے پھر خانہ کعبہ کی محبت ابراہیم کی دعاؤں کے تحت سب کے دلوں میں تھی تو اللہ کی نبی کی بڑی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کا حکم آ جائے لیکن یہود کو ایک اندیشہ تھا یہ بھی بات بڑے غور سے سنیے گا انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہود کی بکس کے اندر یہ پریڈکشن تھی پیشن گوئی تھی کہ گو کہ ہم لوگ بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا بات واضح ان کو پہلے سے یہ بات پتا تھی تو جب سولہ سترہ مہینے گزر گئے وہ وقت آ گیا جب کہ اب مسلمانوں کو لیڈرشپ دینی تھی اصل میں یہ ایک سیریمنی تھی جیسے ایک صدر کو ہٹا کے دوسرے صدر کو لے آتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا پروٹوکول دیا جاتا ہے تو نماز کے دوران ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ you will turn your face آپ دیکھیے کہ جب منہ کر کے ادھر کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو جب حکم دیا گیا ادھر آ تو کتنا اینگل بن گیا ون ایٹی کا اینگل پورے کا پورا اس طرح سے ٹرن اوور ہوا کہ عورتوں کی صفحے مردوں کی جگہ پہ مردوں کی عورتوں میں ہو گئی اور اٹ ہیپن ڈیورنگ دا سلاد نماز کے دوران ہوا کوئی چونچا نہیں ہوئی کس نے کچھ نہیں کہا لیکن جب ادھر سے منہ ادھر ہوا تو یہود کو ایک دم وہ جیسے کہتے ہیں پلپیشن شروع ہو گئی کہ یہ کیا اوہو یہ تو ایک اور سائن پورا ہو گیا کہ یہ آخری نبی جس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا یہ سمٹم بھی پوری ہو گئی ہونا کیا چاہیے تھا سمے لا الہ الا اللہ لیکن وہی تعصب نہیں نہیں نہیں ہم ان نئے آنے والوں کو مان جائیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے ہمیں کرنا آتا ہے کام نہیں کرنا آتا ہم پھر بھی کریں گے کیونکہ ہم بڑے بن جائے انہوں نے وہ پروپیگنڈا کیا جس کا اللہ نے یہ ذکر کر دیا ڈونٹ وری جب قبلے چینج ہوتے ہیں لوگ ریئیکشن شو کریں گے اور یہ حقیقت ہے کہ صرف یہ نماز کے قبلے کی بات نہیں ہے ہماری زندگی کا جب بھی قبلہ چینج ہوگا ہمارے ارد گرد والے پریشان ہوں گے میں آپ کو اس کی ایک لٹرل اگزامپل دے دیتی ہوں اس وقت ہم سب کیسے بیٹھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا رخ آپ سے ادھر ہے اور آپ کا ادھر ہے اور ای سکس ہمارے بالکل پیچھے ہے ایسی ہے نا اگر بال فرض ہم کہیں کہ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ جلدی سے یہ سٹیج ادھر لے جائیے اور آپ لوگ سب ادھر آ جائیں تو ایک دم کیا ہوگا پورا روم ڈس آرگنائز ہوگا نا آپ اٹھیں گے یہ ٹیبل ادھر کریں گے آپ پانچ دس منٹ بہت بہت پریشانی اور اس سے بھی زیادہ تو جب بھی لوگوں کے قبلے بدلتے ہیں نا تو ارد گرد میں گڑبڑیں شروع ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو اصل میسج تھا وہ کیا ہے کہ وہ کازال کا جال نا گم متم اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے اصل میں یمت مسلمہ کو اس کا منحج دکھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اب سمجھو یہود کی یہ آزمائش تھی اصل میں بار بار اللہ تعالیٰ یہود کو اس قسم کی باتیں دے کر شریعت میں تبدیلیاں کر کے اللہ تعالیٰ یہود کی لائلٹی اور ان کی دین کے ساتھ وفاداری کا امتحان لے رہے تھے کہ کیا یہ قبلے کو پوج رہے ہیں یا اللہ کے حکم کو پوج رہے ہیں دیکھیں جو لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں نا جسٹ پیپل وہ مظاہر پرست ہو جاتے ہیں سامنے چیزوں کو پوچھنے لگ جاتے ہیں لیکن جن کے دل اللہ سے جھکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حکم اللہ کے مثال آپ کو دے دیتی ہوں کہ جیسے آپ ناروے میں ہیں ناروے حکومت ایک لا بناتی ہے آپ اس لا کو مانتے ہیں نا لیکن کیا آپ اس لا کی کو مان رہے ہوتے ہیں نہیں آپ اس گورنمنٹ کو مانتے ہیں چند مہینے کے بعد وہ گورنمنٹ جو ہے وہ رول بدل دیتی ہے تو آپ وہ مان لیتے ہیں نوٹ ملتے ہیں بعد میں بدل جاتے ہیں اصل کس کی ورشپ ہے اصل کس کی اوبیڈینس ہے لا بنانے والے کی تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے قبلے کی تبدیلی میں بہت زیادہ میسیجز ہیں کہ عام لوگ عبادت کے جو ظاہری چیزیں اس پہ اتنا الجھ چاہتے ہیں کہ روح ختم جیسے آج ہماری مسلمانوں کی ہوئی ہوئی ہے صرف نماز کے بارے میں اتنے فرقے بن چکے ہیں کوئی کہتا ہے ہاتھ کھلے چھوڑو کوئی کہتا ہے پیٹ پہ باندھو کوئی کہتا ہے ناف پہ باندھو کوئی کہتا ہے سینے پہ باندھو اس پہ اتنا جھگڑے کہ کسی کو نہیں پتا کہ ایک دفعہ بھی یا کا نام بدو یا کہتے ہوئے آنکھ آنکھی ہوئی کوئی ذمہ داری کا احساس ہوا اللہ تعالیٰ نے نفس وسلم کے صحابہ کی صورت میں کیسا گروہ تیار کیا تھا کہ وہ صرف ظاہر داری پہ نہیں آتے تھے اس کی اسپرٹ پہ بات کرتے تھے اندر اس کی اسپرچولیٹی کیا ہے دنیا کی آپ کوئی چیز خریدیں آپ یہ دیکھتے نا کہ اس کا فائدہ کیا ہے آپ ماں بڑے عمر کے جو لوگ ہیں وہ موسٹلی چیزیں کون سی خریدتے ہیں جو بینیفیشیل ہوں وہ بچے کو کہیں گے بیٹا آپ ایسا کرو کوک کی بجائے تم جوس پی لو فریش جوس پی لو دودھ پی لو مثال دیتی ہوں کہ آپ نے اگر سمجھے کہ چاکلیٹ کھانا اس کی جگہ کھجور کھا لو کیونکہ اس میں بینیفٹ زیادہ ہے لیکن آپ دیکھیے جو یگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یا بچگانا سوچ ہوتی ہے نا وہ ظاہری خوبصورت ریپر سے متاثر ہو جاتے ہیں نہیں مجھے یہ چمکنے والا ریپر لینا ہے تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں یہی دکھاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا تو جب بھی زندگی میں کوئی چیز آتی ہے تو یاد رکھیے اس میں آزمائش ہوتی ہے آج کل آپ دیکھیے کہ ہم سب یہاں یہ دور قرآن کر رہے ہیں ہمارے اپنے کئی کے قبلے چینج ہوئے ہیں ہر دن ان کی گاڑیوں کا رخ ہوتا تھا پچھلے دو ڈھائی سال سے وہ آ جا رہے تھے اس وقت ان کو بائی لا بائی آرڈر کہا گیا کہ آپ کو ادھر نہیں ادھر آنا ہمیں کا دل چاہ رہا ہوگا لیکن اگر ساری زندگی وہ یہیں آتے رہیں گے تو باہر کون جائے گا زندگی میں ایسے فیصلوں کو ماننا پڑتا ہے یہی اصل امتحان ہے اور صحابہ کرام اس میں بہت زیادہ خوش نصیب تھے کہ وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہوتے تھے اور یہ جو غزالی کا وسط ہے نا اس لفظ کو بھی دیکھ لیجئے لفظ وسط کو ہائی لائٹ کیجئے اور آج کی آیت تدبر بھی یہی ہے شروع میں ہی آگئی کیونکہ یہی پارے کا تھیم ہے مصولیت تم سے پوچھا جائے گا تم پوچھے جاؤ گے کیا نعمتیں دی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جس کو کوئی بھی نعمت دیتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری کا احساس ضرور ہوتا ہے جب کوئی انسان نعمت کا صحیح استعمال نہ کرے تو اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے آپ اپنے بچے کو سیل فون لے کے دیتے ہیں کیوں کہ خدا ناسا کی ضرورت پڑ گئی کہ اسٹاک ہو گیا فون کر لے میں اس کو کر لوں گی یہ ایک احساس ہے نا اب اس کے ساتھ اگر کبھی وہ دل بہلانے کو اس میں کوئی گیم کھیل لیتا ہے کبھی اس میں کوئی اور جی پی ایس کے طور پہ کوئی ڈائریکشن ڈھونڈ لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ فون کریں وہ فون نہ اٹھائے آپ اس کو کہیں کہ مجھے جاتے ہی فون کرنا وہ نہ دے مین مقصد چھوڑ دے تو کیا کریں گے آپ ایک دن آپ اس کا فون چھین لیں گے چلو بھاگ جو جائیے ڈونٹ ڈیزرو دس اللہ نعمتوں کو چینتا ہے آج امت مسلمہ کو دیکھیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جال نہ کم تم کم تم کم تم اس کم کے اوپر آپ بڑا سا کوشچن مارک لگا کے پوچھئے کون کس کو اللہ کہہ رہا ہے آپ دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے اچھا وہ عربوں کو کہا جا رہا ہے اچھا یہ وہ کسی مذہبی جماعت کو کہا جا رہا ہے یہ جماعت اسلامی ہے یہ وہ نہیں تم جب بھی کبھی حاضر کا کوئی سیگا دیکھے تو آپ اپنے اوپر لیں اللہ ہمیں ایک ذمہ داری دے رہا ہے کہ دیکھو تم نے اس دنیا کو اللہ کا پیغام دینا لی تو کون خدا الناس تم لوگوں کو گواہیاں دو اللہ نے تمہیں نبوت کے لیے چنا نبوت کے تار میں ڈالا دیکھیے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے نبو پیغام کیسے شروع سے دیا سب سے پہلے میسج اللہ کے پاس تھا جبرائیل کو ملا جبرائیل کے تھرو وقت کے پروفٹ کے پاس آیا یہ تین ہے اس کو کہتے ہیں گولڈن چین ٹھیک ہے سلسلہ تو آج ہم امت مسلمہ اس چین کے اندر ایک فورتھ کڑی ہیں یعنی اللہ نے ہمیں اس چین میں دیا کہ بات پہلے اللہ تک تھی پھر جبرائیل کے پاس آئی وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی اور اس کے بعد آج امت محمدیہ پر آئی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوبی بتائی گئی کہ تم اس میں ٹانک دیے گئے ہو تم اس انسانیت کے اندر ایسے ہی ہو جیسے جسم کی رگوں میں خون دوڑتا ہے جب خون دوڑتا رہتا ہے تو جسم زندہ رہتا ہے جب خون رک جاتا ہے کلاکس ہو جاتے ہیں بلاکیج ہو جاتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں برین ہیمریج ہو جاتے ہیں آج واللہ امت مسلمہ کا بلاکیج ہوا ہوا آج کی پوری دنیا میں جو فرسٹریشن ہے نا ادھر جنگ ادھر جنگ ادھر یہ ادھر مسئلے ادھر تباہی ادھر بربادی ادھر زلزلے آ رہے اس کی ذمہ دار امت مسلم ہے آپ کہیں گے میں who cares what are you doing یہ کیا کہہ رہی ہیں میں ایک ہاؤس وائف ہوں میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے بالکل ہے پیچھے آپ کو بات کی تھی کہ جسم کا ایک ٹکڑا بھی ایک سیل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پورا جسم چھٹ جاتا ہے ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ مت وسط ہونے کا حق ادا کرے واسطہ بنے اللہ اور اس کے بندوں کے بیچ میں آپ کی میڈز آپ کی منتظر ہیں آپ کے کولیگز آپ کے جاب پہ کام کرنے والے وہ منہ دیکھ رہے ہیں آپ کا اگر آپ نے ان کو اللہ کا دین نہ دیا کل قیامت کے دن وہ آپ آپ کا کیا گرے بند تھام لیں گے اللہ ان کو پوچھ ہم تو دس سال سے ان کے پاس سے وقت نہیں ہے آپ ان شاء اللہ سب السلام میں جب جاتے پڑھیں گے آپ کو کئی اسٹوریز سنائی جاتی ہیں کہ دیکھیں کیسے نان مسلم جو مسلم ہوتے ہیں تو وہ پھر روتے ہیں اپنے نیبر سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے کہ تم پچھلے بیس سال سے ہمارے ساتھ تھے اور تم اس وقت سے ہمیں اپنے دین کی بات نہیں بتاتے تھے اور ہم بتائیں کیسے آتا جو نہیں ہے یہاں جو آپ نے علم کا سفر چوز کیا نا یہ اصل میں امت وسط بننے کا پہلا مرحلہ ہے ہم کیا کرتے ہیں بلیمنگ بلیم گیم کھیل رہے ہیں وہ جی امریکہ ہمارے خلاف ہے سازشیں ہو رہی ہیں وہ جی جیوز کے پروپیگنڈے ہیں وہ جی میڈیا ہمارے خلاف ہے اور خود کھیل کود کے بیٹھے ہیں یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا کے اپنا کام چھوڑ دو نان مسلم بھی مسلمانوں پہ اس وقت سے عتی کرتے ہیں جب مسلمان اپنے دین سے ہٹے ہوتے ہیں اپنا کام ہم میں سے ہر بندہ سوچے یہ میری ذمہ داری ہے ناٹ اس اٹس مائنڈ ہم بہت جگہ میں اس کہہ کے نا آئی کو نکال دیتے ہیں آپ انگلش میں اس لکھ کے دیکھیں یو ایس ہے نا اس میں لفظ آئی کوئی نہیں ہے آئی کون ہے میں ہماری کہہ دیتے ہیں میری نہیں کہتے آج انشاءاللہ آپ نے اس پہ میری کہنا ہے اللہ کے نفس وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پہ کیا کہا کہ لوگوں آج میں تمہیں وہ ذمہ داری دے رہا ہوں آنے والے لوگوں کو تم نے یہ میسج دینا ہے ہمارے ان کندھوں پہ انسانیت کا بوجھ ہے جب تک مسلمان یہ کام کرتے رہے دنیا بھی سکھ میں تھی مسلمانوں کو بھی عزت ملی جب ہم خواہش پرست ہو گئے جب ہم خواہش پوچھوں کے آگے آگے ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا مرد کا مقصد کیا ہے کمانا چار بچوں کو پالنا ان کی روٹی پانی کا خیال رکھنا بیوی کا کام کیا ہر چھ مہینے بعد نیا فرنیچر اور پردے چینج کرنا اور ہر روز نئے کپڑے بدلنا اور روز نئے سے نئے کھانے پکا دینا لکھیے یہ میری ذمہ داری ہے یہ میرے شوہر کی میرے بیٹے کی میری بیٹی کی نام لکھیے یہ میری خالہ کی میری پھپھو کی میرے ماموں کی میرے پھپھا کی سب کی ذمہ داری ہے کہ کزال کجال نہ کم وسطا اس پہ پورا پارا گھومے گا پوری امت کو وہ سبق سکھائے جا رہے ہیں کہ بننا چاہتے ہو تو کیا کیا کرنا اسی میں نماز روزہ حج قصاص وسیعت شادی منگنی ایک پورا مسلم سیٹ اپ ہمیں اس بارے میں ملے گا یقین کرے اگر اس ایک پارے کو آپ نے سمجھ گیا نا تو آپ کو ایک مسلم ریاست کیسی ہوتی ہے وہ بالکل اچھی طرح سمجھ آ جائے گی دعا کرتے ہیں دعاؤں کا سلسلہ ساتھ ساتھ رکھیں گے کہ اللہ مجھے میری ذمہ داری کا احساس دے گا اگر میں نے خود پر اپنے دین کو اپلائی نہیں کیا تو میں باہر کیسے کروں ایک کرنے کا یہ نہیں ہے یہ ٹیم ورک ہے جب دار السلام وجود میں آئے گا نا وہ سب کی اجتماعی کوششوں سے آئے گا اپنی کو پہچانے اپنے اپنی وسط کو پہچانے میں کہاں کہاں ہوں کیا کر سکتی ہوں اگر میں وہ نہیں کر رہی تو پوچھی جاؤں گی مجھے پڑھانا آتا ہے میں پڑھا رہی ہوں مجھے بچوں کو دیکھنا آتا ہے میں بچے دیکھ رہی ہوں مجھے صفائی کرنی آتی ہے میں صفائی کر رہی ہوں مجھے بول کے نہیں کہنا آتا میں لکھ کے دے رہی ہوں پوری دنیا منتظر ہے آئیے اس رمضان کی ایک نیت کرتے ہیں آج آپ اس کو اپنے آج کی ایکٹیویٹی میں لکھئے کہ ہماری اس اس پارے کی ایکٹیویٹی اور کیا ہے رمضان کا ایک گول بناتے ہیں جسٹ ون پرسن ایک دن میں اگر ایک بندے کو کر سکتے ہیں ہفتے میں ایک پورے مہینے میں کسی ایک اس پہ کام کیجیے اپنی دوستوں میں جو بڑی نرم ہے جن کا اسلام سے دل جڑا ہوا ہے لیکن کریں آپ ہی لوگوں میں کچھ ساتھی ہیں جن کے مندر کی میں بڑی طرف دیکھتی ہوں کبھی وہ ان کو درد وہ ان کو کچھ کے دیتے ہیں کبھی کبھی کبھی باتیں کرتے ہیں تاکہ یہ دوستی صرف دنیا کی دوستی نہ رہ جائے کل یہ دوست ہمارے سر پہ نہیں کتنے الزام دھر دیں گے کہ چائے پیتے تھے کھانے کھاتے تھے کام ہمارے ساتھ کرتے تھے لیکن یہ ہمیں اسلام نہیں بتاتے تھے تو ہم نے کم از کم کسی ایک بندے کو اللہ کا پیغام دینا آپ کہیں گے کون سے اسلام کا پیغام دے اس کو سنی مسلم شیعہ کیا کہ لا الہ الا اللہ اس کو اس کی انسٹنگ کو کیجیے یہ کرنا کیسے یہ وقت کے ساتھ آپ آگے انشاءاللہ سیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی کام ہم نے آپ کے ساتھ کیا یہی وہ لوگ لوگوں کو کہا گیا وہ کزال کا جال نا کم امت نا سب یقون رسول علیکم شہیدا یہاں تک بات کر کے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ان کی ذمہ داری دی اور دکھائی یاد دلائی اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم صرف یہ دیکھنے کے لیے ہم ہم نے نے یہ یہ اس کو تو صرف دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے دیکھیے پھر ہدایت کی بات آ گئی شروع سے پڑھتے جا رہے ہیں تین سرات المستقیم اگر آپ اس اس سال پورے قرآن میں سے ہدایت ہدایت کے روٹ کو کو جمع کرتی جائیں جہاں لفظ ایک دن آئے جمع کر لیں تو آپ کو لگے گا کہ اتنے مطالبے جو بچی ماں سے کپڑوں کے لیے نہیں کرتی اس سے زیادہ مطالبے اللہ ہم سے ہدایت کے کرتا ہے تو یقین سے دعا مانگیے کہ اللہ ہدایت دے اور کون سی ہدایت اجتماعی ہدایت انفرادی ہدایت سے بات نہیں بنتی اپنے خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے خاندانوں کو ہدایت پہ کر دے جو دین سے دور ہے اس کو پیچھے کر دے اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے امتحان لے کے ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو تم نے اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے دور نہیں کرنا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے جو حقیقت میں اللہ کی طرف اپنے آپ کو جوڑنے والے ہوں پھر لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آ گیا کہ اب تو قبلے کی تبدیلی ہو گئی تو وہ نمازیں جو ہم نے پچھلے مہینوں میں بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی ان کا کیا ہوا دیکھیے یہ ہے سر فکر عام دنیا دار ہے نا اس کو اپنی دولت کی فکر ہوتی ہے ہائے میری وہ دولت کدھر ہے کیا ہے خراب تو نہیں ہو گئی لیکن مومن کو اپنی نمازوں کی فکر سوال ہے اللہ کے نبی ہماری وہ نماز ضائع تو نہیں ہو گئی تو کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے وما كان الله ليضيع مگر اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے اس کو ہائی لائٹ کیجیے یہاں ایمان بول کر نماز مراد ہے یہ ہے نماز کی امپورٹنس ایمان کے نماز کے بغیر ایمان کچھ بھی نہیں ہوتا تو اگر ہمارے ایمان کمزور ہے نماز کمزور ہوگی نماز کمزور ہے ایمان کمزور ہوگی آج کل ہم عقیدے اور تعلق بلّہ کی باتیں کر رہے ہیں نا یاد رکھیے اگر آپ اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے دل میں اللہ کی محبت بھر دیں اللہ کی نعمتوں کا احساس اللہ کی پکڑ کا احساس ایک انگلی کے اندر ایک چھوٹا سا کٹ لگ جائے نا تو ہم پٹی باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے کیوں اس کو سخت سمجھتے ہو وہ وہ نہیں نہیں مارے گا تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے کوئی کہتا ہے اپنی ماں کے بارے میں ماں مارتی بھی رہے نا پھر بھی بچے سے پوچھو ممی اچھی کہ آنٹی اچھی وہ کہے گا ممی اچھی یہ الگ بات ہے کہ بڑے ہو کے سوچ بدل جائے اور معاشرے کے اتنے اثرات آ جائیں کہ اپنے ماں باپ زہر لگنے لگے اور وہ جلات لگے لیکن فطرت میں دیکھیے بچی کو جب چوٹ پڑتی ہے اس کو ماں یاد آتی ہے جب تنہائی ہوگی ماں یاد آتی بہت کم بچوں سے آپ سنیں گے کہ ابو یاد آ رہے ہیں سسرال میں جاتی امی یاد آ رہی ہیں کس کے گھر جا رہے ہیں امی کے گھر جا رہے ہیں ابا کا گھر کم ہی کہتے ہیں لوگ تو کیا اللہ شفیق اور رحمان وہ تمہاری باتوں وہ تمہیں تم سے تم پہ کوئی بوجھ ڈالے گا مانو اللہ کا حکم چھوڑو پرانی عقیدتیں روایات کے غلام نہ بنو اللہ کے غلام بنو اللہ تعالیٰ اس طرح سے امتحان لیتا ہے کہ لوگو تم اللہ کی بات مانو اب یہاں سے اللہ کے نبی کی وہ بے چینیاں اور بے تابیاں اس کو ذرا محسوس کیجیے گا محبت کے ساتھ پڑھ نماز بیت المقدس کی طرف مکر کے رہے ہیں لیکن دل میں خواہش چھپی ہوئی تھی کہ کبھی بیت اللہ بن جائے خود نہیں آرڈر دے دیا نوٹ کیجئے گا نبی کو بھی اس کا حق نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے حکم بدل لیں ہم کہتے ہیں نا جو اللہ چاہے رسول چاہے اگر رسول جو چاہے کر لیتا تو یہاں قبلہ بدل لیتا نہیں خط نہ رہا تکلو بابا جی کپس اے نبی یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو یہ ہوتی ہیں بتابیاں خود نہیں حکم کے منتظر اس ایک لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے اور دوسری بات ہے وہی کا انتظار کرتے تھے خواہش تھی کبھی آپ کبھی دل کچھ کرنے کو کرے انسانوں کو نہ دیکھیں اوپر دیکھیے جب آپ اوپر دیکھیں گے نا نیچے سب چھوٹے ہوں گے میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی کراتی ہوں یہ دیکھیے اس وقت میں الحمدللہ جس سیٹ اپ میں ہم بیٹھے ہم سب کا آئی آئی کانٹیکٹ ہے نا اسی لیے تھوڑی سی ٹیچر چیئر اوپر ہوتی ہے تاکہ اینڈ تک پیچھے جو لوگ ہیں ان تک کانٹیکٹ ہو اب آپ دیکھیے گا ذرا مجھے اگر میں یوں دیکھوں اب آپ جو میرے ساتھ سن رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں صرف اس وقت چھت کو دیکھ رہی ہوں اس کی کڑیاں اب جب میں نے یوں دیکھا نا تو مجھے آپ میں سے کچھ لوگ نہیں دیکھ رہے صرف قریب کے دیکھ رہے ہیں اور اگر میں یوں دیکھوں تو میں یہاں صرف ایک ہیولا محسوس کر رہی ہوں کہ میرے آگے والی لائن میں کوئی بیٹھے ہیں اور اب یہ دیکھیں جب میں پوری گردن اوپر کرتی ہوں نا تو مجھے آپ میں سے کوئی نہیں دیکھتا یہ ہے توحید لا الہ الا اللہ لوگوں کو دیکھنے کی بجائے اوپر دیکھو کتنا رہا کلوبا اگر آج ہم مسلمان اور اسپیشلی دین کا کام کرنے والے اپنی ضروریات کے لیے اپنے وسائل کے لیے اپنی ترجیحات کے لیے اپنے ساتھیوں کی ٹریننگ کے لیے نیچے کی وجہ اوپر دیکھنا شروع کر دیں تو مدد اوپر سے آئے گی لوگوں کو مت دیکھیے جب بھی کہیں کو کمی ہو سوچ لیجئے کہ یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ تم اوپر دیکھو اور نبی نے اوپر دیکھا اور اب وقت آ گیا یہ آئے تھا کہ جس کے بعد اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں فولی بچے کا شطر المسجد الحرام یہ فولی کا لفظ ہے جس ایک لفظ سے قبلہ تبدیل ہوا تھا کیا ہو اب تو ہم تمہارے چہرے کو بدل دیتے ہیں اس طرف یہ ذرا پسند کرتے ہیں مسجد حرام کی طرف منہ پھیر دو اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو یہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ صرف آپ کے لیے یہ حکم ہوا اس پہ پتہ چلا کہ سب کے لیے حکم یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے مائل کر لے اس کی طرف پھر اس کے بعد فرمایا اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو اللہ کے نبی کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ آج تو یہ بھوت کو ایک اور علامت دکھ گئی میرے سچے نبی ہونے کی تب تو ایمان لے آئیں گے تو اللہ کرے اتنی خوش فہمی اچھی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر آپ واقعی بہت ساری نشانیاں بھی دکھا دو گے تو یہ نہیں مانیں گے کیونکہ یہ لوگ جن کو کتاب دی گئی خوب جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے مگر اس کے باوجود جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں تمہیں ان ایسے کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے یہ ہوتا تعصب آج بھی آپ دیکھیے کچھ لوگ جن کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے نا یا لوگوں نے ڈال دی یا ان کے اپنے خیال میں دس باتیں ان کو آپ بتا دیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اچھا ہم یہ بھی نہیں کرتے ایسے بھی نہیں یہ بھی ہمارے پاس ہے یہ چوائس بھی ہے پھر بھی وہ آگے سے نو ہی کہیں گے بچے ہیں بچوں کی بھی سٹنگ ہے بیٹھ نہیں سکتے کرسیاں ہیں صبح میں کام کرتے ہیں شام کا سیشن ہے شام کو کرتے ہیں صبح کا بھی ہے کچھ چھٹ جائے تو گھر بھی ہے سب کچھ ہاں نہیں اچھا چلو دیکھیں گے یاد جتنے مرضی بچھو ان کے آگے یہود کے لیے اللہ کے نبی نے کتنی کوشش کی لیکن اللہ کہتے ہیں اس لیے یہ دعا کیجیے کہ اللہ ماننے والا بنا دے ہم کبھی اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں میں نہ رکھیں کہ صرف پوچھتے رہیں پوچھتے رہیں اللہ کہتے آپ فکر نہ کریں آپ یہ نہیں مان رہے تو مانتا تب تاب آپ بے ہوں اب آپ نے بھی نہیں ان کی ماننی آج کے مسلمانوں کا حال تھوڑا سا فرق ہے وہ کیا ہے کہ وہ آپ کی نہیں مان رہے نا چلو پھر ہم ان کی مان لیتے ہیں بہت کمپرومائزنگ اور بہت اسیمیلیٹنگ چلو نہ پھر ان کو ناراض نہیں کرتے اللہ سب کہتے ہیں نہیں اور یہ آپ کے لیے ممکن نہیں کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں کیونکہ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے قبلے کی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار ہی نہیں اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا دیکھیے اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے اللہ ہمیں ٹوک رہا ہے کہ سے پہلے کی باتیں اور ہوتی ہیں علم والی اور بغیر علم والی زندگی میں بہت فرق ہونا چاہیے اب پتہ چل گیا اگر اب آپ نے ان کی باتوں کو مانا تو یہ آپ کے لیے درست نہیں ہوگا اور یہ وہ کون لوگ ہیں تعینہ ہوم الکتاب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے یہ قطعی ایک امرے حق ہے تمہارے رب کی طرف سے پس تم اس کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو اللہ اکبر بڑی خوبصورت بات ہے آپ دیکھیے کہ یہ جملہ قرآن میں غالباً دو تین دفعہ کہ یارفو نہ ہو کما نہ بنا ہو اولاد کی کی بات گئی کہا یعنی کہ جیسے تم ماں باپ کو پہچانتے ہو کیونکہ سب سے زیادہ سینسٹیو انسان اپنی اولاد کے بارے میں ہوتا ہے آپ پہچانتے ہیں اپنے بچوں کو قدموں کی چاپ سے مائیں پہچان جاتی ہیں دروازہ کھولنے کے انداز سے پتا چلتا ہے کون سا بیٹا ہے چابی کیسے رکھتا ہے بیٹھتا کیسے ہے ڈور کیسے بند کرتا ہے تو ہزاروں کا مجمع وہاں آپ کو اپنا بچہ دکھ جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ یہ نبی سچا ہے یہ دین سچا ہے آج بھی یاد رکھیے وہ لوگ جو آپ کے مخالف بن جاتے ہیں یا آپ کی بات نہیں بھی مانتے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے آپ کی بات اچھی ہے وہ بچاتے رہتے ہیں لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں کہ ادھر نہ جانا ادھر نہ دیکھنا یہ نہ کرنا کیونکہ ان کو خوف ہے اندر لیکن مانتے کیوں نہیں یہی وجہ کہ جب ایک انسان خود پسندی کے زوم میں ہو یاد رکھیے جب اللہ کے لیے ہمارا دین ہوگا نا تو ہم حقیقت میں بغیر کسی در و دیوار کی پہچان کے اللہ کا دین سیکھنے پہنچ جائیں گے اور صرف اگر تعصب ہے نا دل میں کہ میری استاد یہ ہے میں نے بس اسی سے سیکھنا ہے اور بس میرا نام یہ تو میں نے اسی جگہ جانا ہے آپ کمزور چیز لے آئیں گے لیکن اچھی چیز لینے نہیں جائیں گے بعض آپ کے قریب اچھی چیز ہوگی آپ وہ چھوڑ کے دور جائیں گے میں چھوٹی سی ایک مثال دوں یہود کا یہ تاثر بڑا معروف ہے اور اس بارے میں کئی جگہ آئے گا تو آپ سمجھ ہیں ابھی سے آپ دیکھیے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ریمی اسٹور ہے بل فرض آپ میں سے جو بھی ساتھی اپنے پاس والا کوئی اسٹور سوچ لیں ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں نے جو خریدنا ہے میں نے ریمی سے خریدنا ہے میں کہیں اور سے نہیں خریدوں گی چلے رمی کو چھوڑ دیں یہ تو قریب ہے نا ہم سہولت کی خاطر سوچ لیں بال فرض اگر ہم کوئی اور نام لیتے ہیں جو ہم سے دور ہے کوئی اسٹور ہے ایسا جو جو یہاں یہاں سے بہت دور ہو نہیں ہے اوپس اوپس اوپس کہتے ہیں کہ چلے کی بات کرتے ہیں میں کہوں اپنی زندگی جب میں ناروے میں آئی تو میں نے ایک نیت کر لی کہ میں نے جو بھی شاپنگ کرنی نا اوپس سے کرنی ہے اب ہوگا کیا اوپس میرے سے دور ٹھیک ہے مجھے رائٹ چاہیے کبھی جاؤں گی کچھ مل جائے گا کبھی نہیں چلو میں پہنچ گئی جو وہاں موجود ہے مجھے وہ لینا پڑے گا نا کوئی مجھے کہتا ہے تمہیں پتہ یہ تمہارے تو ساتھ ہی تو اسٹور ہے جہاں ریمی پہ سیل لگی ہوئی ہے وہی چیز جو وہاں تم نے پچاس کی لینی تھی یا پچیس کی ہے میں کیا کہوں نہیں جی نہیں میں نے تو سے لینا کس کا نقصان ہے آپ سوچتے ہیں ریمی کا نقصان ہے سیل کی چیزیں تو لوگ اور زیادہ لے جاتے ہیں ان کی تو بک جائیں گی نقصان میرا یاد رکھیے کبھی کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں نا تو ایک دفعہ ضرور سوچیے اس کا نقصان ہوگا کہ میرا کوئی کل قیامت کے دن ہی آئے گا بعض دفعہ یقین کریں ہمیں ذرا بھی اس چیز کا یقین نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں لیکن صرف اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ ہم شروع سے لینے کی عادت ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہی کام کرتے دیکھا تو یہ تعصب بہت برا ہوتا ہے اس لیے اللہ کریں یہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں ان کو خوف ہوتا ہے کہ یہ حق کھل گیا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور الحق کو میرے رب دیکھ حق تو رب کی طرف سے یہ کسی کی میراث نہیں ہے میری آپ کی میراث نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتی میرے پاس صرف حق ہے آپ نہیں کہہ سکتے صرف حق آپ کے پاس ہے حق قرآن اور سنت ہے جس کو اللہ کی بات سمجھ آتی ہے اس کو وہاں سے سمجھ آ جاتی ہے ولی ہوا مولیحا ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے تم کیا کرو یعنی مراد ہے بحثوں میں نہ پڑھو چھوڑ دو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بلکہ کیا کرو اے نہ اینما تکون یاتی بکم اللہ جميعا اس بات کو سوچو کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم کو پالے گا کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس کی قدرت سے باہر کچھ نہیں اس کی قدرت میں تو یہ بھی ہے نا کہ کفار کو ہدایت دے دے باطل فرقے کو صحیح کر دے یہود کو اللہ ہدایت دے سکتا تھا نا دے سکتا تھا بہت ساروں کو بھی دی اس نے لیکن جب کوئی مانگتا نہیں ہے نا تو اللہ اس کو دیتا نہیں ہے آپ دیکھیے کہ آج مسلمانوں میں ایک بہت نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے کسی کی بات سناتی ہوں جو انہوں نے چند دن پہلے سنائی کہ کسی مسجد میں یا کسی جگہ امام صاحب نے دعا میں نام لے کے دعا کی یہی یہود نصارہ اور ان کی کہ اللہ ان کو تباہ کر دے ان کے ملکوں کے اندر تو یہ کر دے وہ کر دے تو وہ سیدھی سادی سی عورت تھی بولی والی جب باتیں کرتے ہوئے یہ باتیں سنا رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی میں اس کو کہہ رہی تھی مولوی صاحب یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تباہ ہوں گے تو کیا ہم نہیں ہو دیں گے اگر یہاں زلزلہ کوئی آتا ہے تو کیا ہم بچ جائیں گے مثال کی بات ہے تو یاد رکھیے ہدایت کی دعا کریں اگر ہم کفار کی تباہی کی بجائے ان کی ہدایت کی دعا کر لیں گے نا تو ان کی ساری خوبیاں اسلام کو مل جائیں گی آج آپ دیکھیے کچھ نہ کہیے کچھ بھی کہیے سچ سچ ہوتا ہے ان کے اندر آرگنائزیشن ہے کمٹمنٹ ہے آرگنائزڈ ہیں اپنے وعدے کے پکے ہیں ٹائم کے پابند ہیں آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے میں سوچ کے نا مسکرا پڑتی ہوں کبھی کبھی اگر یہ سب مسلم ہو جائے تو یہ اسکلس کدھر جائیں گی اسلام کیسا آرگنائزڈ ہو جائے گا ہمارے ادارے ہماری مسجدیں ہمارے اسکول ہمارے پبلک سینٹرز کتنے خوبصورت ہو جائیں گے ہمارے ٹرین اسٹیشن کتنے خوبصورت ہو جائیں گے ہمارے بس اسٹاپ کتنے خوبصورت ہو جائیں گے یہ دعا کیجیے کہ اللہ کو ہدایت دے دیں ان کو ہمارا بنا کاٹنا کتنا آسان ہے ایک کٹ لگائیے انگلی کو اتار کے پھینک دے نہیں وہ زخم لگی ہوئی انگلی کو جوڑیے تو دعا کیجیے کہ آج ہم مسلمانوں کے دل میں اتنی تڑپ پیدا ہو کہ ہم اپنی دعاؤں میں شامل کریں کب آخری دفعہ ہم نے دعا کی ان کے لیے ہم تو پتہ نہیں ان کے خلاف کیا باتیں کرتے ہیں ان کو ہے کہ یہ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یاد رکھیے ہمیں اٹھنا پڑے گا آج سوئی بھی امت کو اٹھائیے اپنے آپ کو اٹھائیے کھا کھا کے مر جائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے کیا ہوا اگر آج بدنام ہے کیا ہوا اگر آج ہمارا کوئی مقام نہیں ہے رسوئے ان شاء اللہ جس دن ہے یہ احساس ہوا ہم اٹھیں گے اور اس طرح سے انسانیت کو ساتھ لے کر چلیں کہ اللہ ان سب کو جنت دے کیونکہ ہم سب نے کل میدان مخشر میں ساتھ ہونا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے قبلے کی تبدیلی کے بیچ میں اخلاقی خوبیوں کا تذکرہ کرتے جانا انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اصل مقصود اللہ ہے ولی ہوا یہ بات کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے اب نبی کو کہا وہ من خرج سخر تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھر لو کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے ہاں مگر ان میں سے جو لوگ سالی میں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی کرو کیا تم ان سے نہ ڈرو تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو کیوں اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے بہت خوبصورت طریقے سے بار بار قبلے کی تبدیلی کی بات ہے اس میں بہت ساری فکی باتیں ہیں جس کا اس وقت موقع نہیں مسجد حرام میں تو بھی قبلے کی طرف مو سفر میں تو بھی قبلے کی طرف مو اگر تم مکہ سے باہر تو بھی امریکہ میں ہو ناروے میں ہو کینیڈا میں ہو یورپ میں ہو جہاں بیٹھے ہوئے تمہارا رخ اسی طرف ہونا چاہیے اصل دیکھیے کہ قبلہ کیا ہے ایک ڈائریکشن ہے جیسے آپ سب کو ہم نے کیوں اس طرف بٹھایا تاکہ آپ سب میں ہم فیس ٹو فیس ہوں اگر آپ کے میں ٹیڑھا بیٹھتا ہوں کچھ ویسے سیدھی کرسی پہ بھی ٹیڑھے ہی بیٹھتے ہیں میں سوچتی ہوں ان کی کرسی تھوڑی ٹیڑھی کریں تو سیدھی ہو جائے گی لیکن بعض دفعہ ہم لیئر موڈ میں ہوتے ہیں نا ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں مجھے یہاں سے بہت خوبصورت لگتا ہے جب آپ لوگ سیدھے بیٹھتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کون کے اندر دانے جڑے ہوئے ہیں ٹیڑھی میڑھی چیزیں وہ میرا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے یہ تو ایک بات تھی اب آپ دیکھیے کہ جب ہم یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کبلا کیوں دیا تاکہ سب کا فوکس ایک ہو آپ نے کمپس دیکھی ہوگی بیچ میں کمپس ہوتی ہے اس کے ارد گرد جتنے بھی دائرے کھینچیں گے نا کبھی اوور لیپ نہیں کریں گے چھوٹا دائرہ بڑا بڑا جب ہم سب کا فوکل نقطہ اللہ کی موزات ہوگی نا اللہ کی محبت ہوگی لا مقصود الا اللہ ہمیں کچھ نہیں اور چاہیے اللہ کے سوا لا مطلوب الا اللہ اللہ کے سوا ہماری کوئی اور طلب نہیں اس بڑی ذات کو گول بنا لیں گے امت کے اور انسانیت کے اور گھروں کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے کیا ہم نے اللہ کے لیے کرنا کبلا تو کچھ بھی نہیں ہے کسی ہندو کی بات ہے انہوں نے کہا لو تم ہمیں کہتے ہو کہ بدھ کو پوجتے ہیں جو مٹ پتھر کے بنے ہوتے ہیں تم بھی تو پتھروں کے بنے ہوئے گھر کو پوج رہے ہو نا تو ان کو جواب دینا کسی کو نہ آیا تو ان کو کہا گیا کہ جواب دیجیے کہ مسلمان کعبے کو نہیں پوچھتے کیا کہ فل یا بد رب حاصل بیت بس چاہیے کہ عبادت کرو اس رب کے اس گھر کے رب کی تو اصل بات یہ ہے کہ آرگنائز کرنے کے لیے میگنیٹ کو دیکھا آپ نے کبھی میگنیٹ کو آپ کہیں چھوٹے لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں رکھے نا خود بخود میگنیٹ جو ہے نا گھوم جاتا ہے اس کے نارتھ اور ساؤتھ پولز ہوتے ہیں اور اس طرح اس کے ارد گرد یوں خوبصورت طریقے سے لائنیں بن جاتی ہیں لوہے کی ہم لوگوں نے کئی دفعہ لیبس میں یہ ایکسپیرینس یہ اتنی خوبصورت وہ دائرے کھینچتے ہیں کہ بندہ ہاتھ سے نہیں کھینچ سکتا میگنیٹ میں کشش ہے نا ہر چیز لوہے کی اس کے پاس آ جاتی ہے اگر ہم اپنا میگنیٹ اللہ کی ذات کو بنا لیں سارے جھگڑے ختم یہ چھوٹی چھوٹی فکی باتیں یہ باتیں وہ ادھر یہ وہ ادھر نکلی اور یاد رکھیے جیسا مقصد ہوتا ہے نا ویسی شخصیت ابھرتی ہے اگر ہماری محبت اللہ سے ہے نا تو ہم جوڑنے والی باتیں کریں گے اور اگر جوڑنے والی باتیں نہیں ہے تو پھر توڑیں گے ہستا بالکل خیرات کیوں بیسوں میں پڑھتے ہو نیکیوں میں دوڑ لگاؤ لوگ گناہوں کی دوڑ لگائے بیٹھے ہیں تم نیکیوں کی دوڑ لگاؤ اصل یہ بات ہے ناپ تول کے نیکیاں نہ کرو یہ فرض جا کے کروں اچھا نہ کیا تو کیا ہوگا اچھا یہ سنت ہے یہ نفل ہے یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا روکھی سوکھی دیکھیے نہ کیا کرو کل خیرات آپ دیکھیے کہ بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں نا جو اللہ ہمیں موقع دیتا ہے لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں دنیاوی چیزوں میں ہمارا کیا دل کرتا ہے جب سیل لگے تو سب سے پہلے میں پہنچ جاؤں تاکہ سب سے بہترین چیزیں لے لوں بعد میں کہتے کہتے ہیں ہیں بچی چیزیں تھیں میں نے تو جا کے اچھی لے لی جب نیکیوں کی سیل لگتی ہے تو ہم پیچھے کیوں رہتے ہیں یہ رمضان یہ قرآن دورہ قرآن کیا سیل ہے نا آج کل سستی ہوئی ہوئی نیکیاں آپ buy one get sixty nine free تو پھر بھی اگر ہم سوچیں کہ نہیں ہمیں اس کی طلب نہیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں فسٹ طبق الخیرات ہے اصل مقصد اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور میسج دیا کہ فلاں تخشو ہوم وقشونی اس کو بھی ہائی لائٹ کر لی گیا ون ففٹی کے اندر ہے کہ اللہ کا ڈر بندے کو بات ماننے پہ مائل کرتا ہے لوگوں کا ڈر اللہ کی محبت کو چھین لیتا ہے اور انسان پھر نیکیاں بہت سوچ کے کرتا ہے مسئلہ آپ دیکھیے کچھ لوگ ہیں گھر میں پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے چھٹیاں شروع ہو گئیں ویکیشن پہ چلے گئے کہتے ٹور پہ گئے میں اب نماز پڑھیں اب میں ڈزنی لینڈ میں جا کر نماز پڑھوں سوچیے ذرا آپ ایک لمحے کے لیے چھٹیوں میں بھی اب کیا مشکل ہے اب رمضان چھٹیوں میں استفا آ گیا ایک مہینہ ضائع ہو گیا چھٹیوں کا کہیں جا نہیں سکتے آپ دیکھیں کہ اگر ویکیشن میں ہمارا دل کہے کیا میں آج چھٹی کر لوں تو بہت ہو چکے ہوتے ہیں نا آج تک کیونکہ چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں نماز اور زکوٰۃ دین میں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے جسم میں دل اور پھپڑے ہارٹ اینڈ لنگس یہ کسی حال میں کام نہیں چھوڑتے اسی لیے نماز اور زکوٰۃ اور دین کے جو ریچولز ہیں اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے کبھی باہر ہوں اور آپ کو نماز پڑھنی مشکل لگے تو سوچئے کہ باہر جا کے نماز پڑھوں گی تبھی تو پتا چلے گا کہ آئی ایم اے پراؤڈ مسلم مجھے خوشی ہوتی I can pray anywhere ایک سیریز ہے انگلش بکس کی I can pray anywhere I can پتہ نہیں آئی کین کی سیریز ہے بیسیکلی میں ہر جگہ نماز پڑھ سکتی ہوں میں ہر جگہ اسکارف پہن سکتی ہوں میں یہ اس طرح بچوں کے رائمس کی ٹائپ کی چیز ہے کہ اصل کانفیڈینس کی بات ہوتی ہے اگر کیجئے کہ ہم کبھی لوگوں سے نہ ڈریں ہم اکیلے میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن دوسرے چار لوگ ہمارے سامنے آ جائیں ہم پیچھے ہوتے ہیں اللہ کہتے نہیں فلاں تک شو ہوں ان سے نہ ڈرو سر اٹھا کے جینا سیکھو کیوں شرمندہ ہو تمہارے سر پر تو امامت کا تاج رکھا تھا تمہیں تو مت وسط بنایا تھا تمہاری تو اتنی خوبصورت سیرمنی میں نے کی تمہیں اتنا پیارا نبی دیا اتنی پیاری شریعت دی لیکن تم ذرا سی باتوں پہ اپنا نماز روزہ دین اپنا کلچر سب چھوڑ دیتے ہو آج کتنے لوگ ہیں جو اجتماعی طور پہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اسلام نے تو اتنی رخت دی کہ جہاں ہو جس حال میں تم نماز پڑھو کہ جب کسی کے سامنے نماز پڑھے اب میں یہ کپڑے پہن کے جاؤں نہیں فلاں یقین اگر آج آپ اس اس میں سے صرف جملے پہ غور کرتے ہوئے آج سے کل تک میں آپ کو کچھ ڈیلی ٹپس دیا کروں گی اس میں کچھ منتھلی جو بھی دے رہے ہیں آپ کو ویکلی اس میں سے ایک ٹپ یہ نوٹ کیجئے کہ آج سے یعنی آپ دیکھیے دو بج کے چالیس منٹ ہوئے الحمد للہ آج سے لے کے کل اور آج کی ڈیٹ کیا ہے اٹھارہ تاریخ ہے کل انیس تک دو بج کے چالیس منٹ تک میں نے اللہ کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرنا کوشش کیجیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اسٹمنا بڑھنے گا جب واک نہیں کی ہوتی نا تھوڑی سی واک کرے سانس پھول جاتا ہے کوئی بات نہیں کل اور کر لیں گے پانچ پانچ منٹ بڑھاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے آپ سب سے آگے نکل جاتے ہیں نیکیوں کی بھی بھاگ کیجیے فسٹ تو بالکل خیرات رات مت ڈرو لوگوں سے ڈرو گے کچھ نہیں ملے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیشے رکھنے والے اترائیں اور تم ڈائمنڈ لینے والے شرمندہ ہو تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں پراؤڈ مسلم بنا مجھے ایسا مسلم بنا کہ جس کو دیکھ کر دوسرے بھی اسلام کی طرف آئے اور قبلے کی تبدیلی کوئی پہلی بات نہیں تھی اس سے پہلے بھی ان کو بہت کچھ دیا گیا کیا کمر سلنا کم رسول جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے یقین کریں صرف اسے ایک لائٹ پہ غور کر کے نا تعلق بر رسول کو پختہ کیجیے کب آخری بار اللہ کے نبی کو ہم نے ایک مربی اور ایک مزکی اور ایک ٹیچر کے طور پہ دیکھا ہمیں اپنے ٹیچروں سے کچھ نہ کچھ محبت ہو ہی جاتی ہے شرط یہ کہ ہمیں ٹوکے نہ روکے نہ ہماری بات مانتے رہے ذرا کوئی کہہ دے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے کسی بات پہ لیکن سب کو چھوڑ دیجیے دنیا کے استاد تو پھر بھی انسان ہے اور امتی ہیں ان کے اندر تو کیا کچھ ہوگا کب اللہ کے نبی کو ایک نعمت سمجھا اللہ کہہ رہے دیکھو یہ کتنا پیارا نبی آپ ذرا سوچیے اگر اللہ کے نبی ہمیں نہ سکھاتے کیا ہم صورت بکرا کا پہلا اللہ الف لام مین بھی پڑھ سکتے تھے کس نے بتایا کہ یہ علم تارا کیفا نہیں ہے میم ہے نبی نے بتایا کون بتاتا ہمیں کہ متقی کون ہوتا ہے غیب کے باتیں کس نے دی تو اللہ کے نبی نے تمہیں کتنا کچھ دیا اور سب سے بڑھ کے آپ دیکھیں یو دیکھے کم تمہارا تزکیہ کیا تزکیہ کب ہوتا ہے جب صرف جسم کے کانوں سے نہ سنا جائے روح کے کانوں سے سنا جائے ہم اپنے پہلے سیشن میں یہ بات بڑے اچھی طرح کر چکے ہیں کہ ہماری روح کے بھی کان ہوتے ہیں تو تزکیا اس وقت میرا اور آپ کا کیا کہ ان لفظوں کو کانوں پہ نہ ٹکراؤں دل تک جانے دیں اپنے آپ کو سوال کیجیے کیا میرا ہوا یا ہو رہا ایک پارا پڑھ کے کتنا ہوا اس کی سمپل سی دلیل کیا ہے کہ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے رونا آ جاتا ہے کبھی بیٹھوں اکیلے میں گھر میں جا کے اس پارے کو دوہراؤں اور ایک ایک بات پڑھتے ہوئے رو پڑھوں قرآن بند کر کے اپنے آنسو پوچھنے پڑے تو مبارک آپ کو یہ تزکیے کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے دل کا پگھلنا ہلنا پہلے دن آپ عالم حافظ نہیں بنے گا نہ ہمارا یہ مقصود ہے نہ ہم جب آپ آپ کو کوئی کے حال بلیے کو بدلنے کے لیے بھیج رہے ہیں یا لائے ہیں ہو جائے آپ کا دل صاف ہو جائے آپ کی ہارٹ کلینزنگ ہو جائے چہرے کی کلینزنگ کتنی کرتے ہیں باہر سے آئیں گے تو کلینزنگ کریں کچھ کریں کبھی کسی کو دیکھوں کسی اس کام میں تو میں سوچتی ہوں کہ کتنی ظاہری ہمیں خیال ہے نا باہر کے ملکوں میں تو مٹی بھی نہیں ہوتی پھر بھی کلینزنگ کرتے ہیں اپنے ملکوں میں تو دو دو تین تین دفعہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ دن میں کیجیے دل کا تذکیہ کیسے ہوگا دل کی کلینزنگ کیسے ہوگی اس قرآن سے ہوگی یہ قرآن کتنے خوبصورت طریقے سے تذکیہ کرتا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی پہچان ہوتی ہے oh, oh, یہ فیلنگ آتی ہے پہلے تو بندہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ کرتا ہے کر رہا ہے سب ٹھیک ہے ایسے ہی چلتا ہے پھر آہستہ آہستہ بندے کو شرم آتی ہے میں ایسے نہیں چینج کرنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو کروں آہستہ آہستہ سلولی سلولی آپ آپ اپنے کو چینج کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا جیسے راؤنڈ اباؤٹ پہ گاڑی گھومتی ہے تو آپ اگر ایٹی کی اسپیڈ سے گھمائیں گے تو گر جائے گی نا پلٹ جائے گی پہیا گھوم جائے گا آپ ہمیشہ گاڑی سلو کرتے ہیں بالکل اسی طرح یاد رکھیے تبدیلی کے سفر میں بھی اسپیڈ پہلے سلو ہوگی اور آپ دوسرے کسی کو کبھی نہ ٹوکیں ایک سال سے قرآن پڑھ رہی ہیں جی آپ میں کیا چینج آ گئی کبھی کبھی کوئی کہے نا ایسی بات کسی کی تو میں کہتی ہوں بیس پچیس سال سے جو بگڑا ہوا انسان ہے آپ اس کو کیسے چار مہینے میں ٹھیک کر سکتے ہیں یہ ہم انسانیت ہم مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دین کے نام پہ بھی جاتے ہیں overnight change overnight نہیں چاہیے خود پہچانیے صرف غلط اللہ چڑھا کہ نہیں چڑھا اللہ کے رنگ میں رنگے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا آپ کی برائیاں چھٹیں گی آپ اچھی چیزیں پکڑتے رہیں بری چھٹیں گی کفر اور نفاق کا رنگ چھٹے گا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے لو جی لو میں کیا اندر سے تمہیں بدلی نہیں اب میں اوپر سے کیا چادریں لے کے پھروں مجھے کیا ضرورت ہے اسکارف لینے کے اندر تو میرے ابھی بہت گناہ ہیں نو پرابلم لیو اٹ آہستہ آہستہ آئے گا آپ دیکھیے کہ شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرنا جو ہے نا اور اندر سے چینج کرنا یہ ساتھ ساتھ چلے گا مثلا میں اس وقت بول رہی ہوں نا میری زبان بول رہی ہے کہ اس وقت میرا دل دھڑک رہا ہے میرے اسٹمک میں اپنا کام جاری ہے الحمد للہ سارے جسم کا حصہ کام کر رہا ہے جس طرح ہمارا جسم سارا کام کرتا رہتا ہے نا اسی طرح یاد رکھیے ہمیں اپنے پورے اوپر کام کرنا ہے دل بھی ٹھیک کیجیے بات صرف شیطان اس وجہ سے ہمیں یہ باتیں سوچاتے نہیں تم تو اتنی گناہ گار ہو تم نے کہا ٹھیک ہونا اور وہ جی دیکھے داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم نہیں داڑھی رکھتے وہ دیکھا جی فلاں وہ تم نے دیکھا برقے والیوں کو کتنی گفتیں کر رہی تھی ہم نے نہیں پہنے برقے آپ اس مثال کو لیجیے آپ کسی پارٹی میں جائیں کسی عورت نے بہت خوبصورت ڈیزائنر کا سوٹ پہنا ہوا ہے ڈائمنڈ کے رنگس پہنی ہوئی ہیں اور وہ وہاں بیٹھی ہوئی کسی کو تانے دے رہی ہیں کبھی گھر آ کے آپ نے کہا آج کے بعد میں نے نہیں اس ڈیزائنر کا جوڑا پہننا اور میں نے کوئی ڈائمنڈ نہیں خریدنا دیکھو لوگ ڈائمنڈ پہن کے بھی گفتیں کرتے ہیں ایک ہزار ایک مثال لے سکتے ہیں سمجھ آتی ہیں باتیں آخری بات کر کے آگے چلتی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نہانے کی بجائے پسینے کی بو کو پرفیوم سے چپاتے ہیں اور ہی گندی لگتی اللہ کی پتہ یقین کرے کبھی آپ کو پسینہ آئے اور آپ اوپر کوئی پرفیوم لگا لیں وہ عجیب سی سڑاند پیدا ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح کچھ تزکیہ نہیں کرنا چاہتے بس اوپر سے کچھ نیکیوں کے لبادے پہناتے ہیں تاکہ چلو کوئی بات نہیں کچھ کریں نہیں ہوگا تزکیہ اور شریعت پر عمل ساتھ ساتھ چلے گا اس کو ہائی لائٹ کر لیں یہ اللہ اور بندے کے بیچ کا ایک معاہدہ ہے یہ عقیدے کی بات ہے یہ تعلق بلّہ کی بات ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور دیکھو میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو جب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا تو سوچیے اس وقت اللہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہے آج کے ہم نے میں یہی بات پڑھی کتنی خوبصورت آیت تھا ایک بزرگ کہتے تھے مجھے پتا چل جاتا ہے مجھے اللہ کب یاد کرتا ہے لوگوں نے کہا کہا تمہیں کیسے پتا چلتا ہے اس لیے کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے بھی یاد کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھیے خالق اور مخلوق ایسے نہیں لگتا کہ ہاتھی اور چیونٹی اور وہ بھی کچھ بھی نہیں اس مثال کو تو صرف ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں نا لیکن جب بندے کا تزکیہ ہوا ہوتا ہے نا تو وہ اس بات کو سن کے چھو مڑتا ہے جیسے آپ خوش ہو گئے کہ میرا رب مجھے یاد کرے گا میری بات کرے گا لیکن خدا نہ خدشہ اگر آپ کا تذکیہ نہیں ہوا اور آپ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں آپ نے پہلی بات سنا ہی نہیں ہوگا غور سے پتہ نہیں کیا اچھا یہ کیا بول رہی ہیں دیکھوں ترجمہ کیا تھا پھر کوئی کہے گا اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا تمہیں کہتے ہاں، سر جھٹکیں گے اچھا کر لے ہو کیئرس چنگم چباتے ہوئے آئی پوڈ سے کھیلتے ہوئے آگے چلے جائیں گے اور نہیں یاد کرتا تو نہ کریں مجھے نہیں ضرورت دعا کیجیے کہ میں اللہ کی قطر آ جائیں تعلق اللہ اللہ سے محبت میری ضرورت ہے وہ وہ میرا خالق ہے وہ میرا مالک ہے وہ داتا ہے وہ مشکل کشا ہے میرے دل دماغ جگر پھیپڑوں کا مالک میرے ماں باپ مجھے خوشیاں مجھے بچے اولاد رشتہ دار دیے اس کے ہاتھ میں اتنا کچھ اس کے ہاتھ میں میں اتنی بے نیاز ہوں وہ چاہے تو میری ٹانگ توڑ دے وہ چاہے تو میرے سر کو پھوڑ دے میں اتنی اس سے بے نیاز رہ سکتی ہوں فضگرو نیاز کو اور آپ کو نہیں پتا آپ کا یہاں قرآن کے لیے بیٹھنا اللہ کی ذکر اللہ کی یاد کے لیے بیٹھنا آپ کو کتنے حادثات سے اس وقت بچایا ہوئے مجھے بھی آف کورس کیونکہ انسان اپنے لیے دعائیں نہیں کر پاتا کبھی ضرورت ہی نہیں ہوتی یاد ہی نہیں رہتی کئی کئی دن تک کہ کوئی اپنی بھی دعا مانگنی تھی دعائیں بھی ہیں تو وہ یہی ہیں کہ اللہ اس مقصد میں کامیاب کر دے اس راستے کے غم اس کی پریشانی ذاتی زندگی اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے اللہ کے رستوں میں آ کے آپ کی کہ یقین کرے اور اسی سے غم دور ہو جاتے ہیں ورنہ ایک کپڑے پہ داغ لگ دے رونا پڑ جاتا ہے اتنا مہنگا جوڑا خراب ہو گیا ایک موتی ٹوٹ جاتا ہے عورتیں اس کے اوپر پریشان ہیں گھر کا برتن ٹوٹ جاتا ہے عورتوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے رو نہیں اس رب سے تعلق جوڑ کے انسان قیمتی ہو جاتا ہے اللہ ہمیں قیمتی کر دے اللہ تمہیں ضائع نہ کر آج ہمارے رب اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں انجانے میں اس کو پکارتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں ہاں وہ ہیں کوئی مکہ والے جن کو اللہ پکارا وہ کوئی مدینہ والے ہیں وہاں جائیں گے تو پکار لیں گے اللہ کو نہیں یا ایوہ ان اللہ اے جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں میرا تو دل کرتا ہے پورے پارے کو ہائی لائٹ کر لیں صبر کی بات ہے صبر کیا ہے صبر کیا ہے دل کو مایوسی اور زبان کو شکوے سے بچانا یہ میری ٹھیٹ تعریف ہے صبر کی ویسے آپ اس کی لٹرل تعریفیں تو بہت ساری کریں گے ہر ممکن پیغام پہنچانے کی کوششوں پہ جم جانا یہ صبر ہے صبر کیا ہے self control commitment focused fast ہو جاؤ صبر اللہ کے راستے میں بہت ضروری ہے دیکھیے اللہ کے راستے میں مشکلات ضرور آئیں گی میں نے آج آپ کو عقیدے کے سیشن میں بھی یہ جملہ بتایا ہے کہ عقیدے کے ساتھ ہی مشکلات آتی ہیں اللہ کے راستے میں مشکلات کا آنا یہ انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے اگر انسان اس کو انجوائے کرے آپ کے گھر چار مہمان آتے ہیں آپ سارا دن کھانا پکاتے ہیں وہ آ کے دیکھتے ہیں اتنا کچھ پکایا سارا سارا دن دن بزی بزی رہی رہی آپ کہتے ہیں it's it's my my I enjoy میری خوشی تھی یہ بھی چکھیے یہ بھی چکھیے یہ بھی کھائیے محبت ہے نا مہمان پریشان ہے آپ خوش ہیں یہی کیفیت ہو جاتی ہے اللہ کے راستوں میں سچے دل سے کام کرنے والے کی کوئی نہیں روتا کوئی اپنے آنسو نہیں پوچھے پوچھ لے سب نہیں اللہ کے راستے میں ہوں کیونکہ مدد کا وعدہ ہے ان اللہ صابرین آپ یہاں اگر ہائی لائٹ کرا اور ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کیجیے گا یہ پہلی دفعہ ہمارے سامنے آیا اس بارے میں کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے آپ نے پورے قرآن پاک میں سے وہ آیتیں جمع کرنی ہے جس میں ان اللہ کے لفظ ہیں اللہ صبر کے والوں کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کی دعوت دیتا ہے اور آپ دیکھیے کہ صبر سے ہی ساری نیکیاں پھوٹتی ہیں لیکن صبر آتا کہ آئے کیسے کسی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ God gave me patience but soon اللہ مجھے جلدی سے سے سے صبر صبر صبر دے یہ ہے ہے ہے ہے تو آتا ٹائم لگتا وقت کیپیسٹی بڑھتی جاتی آج اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے اس دین کے لیے دو ڈھائی گھنٹے بٹھا رہے ہیں نا صبر آئے گا انشاءاللہ آج ایک مہینے کی کمٹمنٹ کر رہے ہیں نا کل ایک سال کی بھی کریں گے میں کہتی ہوں اللہ مجھے ساری زندگی کی کمٹمنٹ کرا لیں پھر خوشی ملتی ہے نماز صبر کے ساتھ صبر نماز کے ساتھ ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو یعنی وہ کیوں اس لیے کہ جس مقصد پہ انہوں نے جان دی ہے نا وہ مقصد زندہ ہے کہتے ہیں نا کہ شہید مر جاتا ہے لیکن وہ مقصد زندہ رہتا ہے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کی شدید ترین صورت یعنی موت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جان چلی گئی پارے کے شروع میں کیا بات ہوئی شہادت حق کی گواہی لوگوں کو میسج کنوے کرنا یہاں شہادت کی بات ہے دونوں کا رب جوڑ لیجئے بندہ مومن ساری زندگی خود کو کھپا دیتا ہے شہادت حق کی گواہی میں اب آپ میں سے کچھ کچھ شاید یہ لفظ مشکل لگے شہادت حق کیا ہوتا ہے اللہ کا دین ان کے بندوں تک پہنچانے میں مسلمان کو مسلمان بنانے کی کوششیں اور نان مسلم کو مسلم بنانے کی کوششوں میں كله اس مقصد کے اوپر جمنا یہ شہادت حق ہے ساری زندگی اس کی کوشش تبلیغ تبلیغ تبلیغ اللہ کے بندوں کو پیغام دینا اس کو بتاؤ اس کو پڑھو اس کو بتاؤ اس کا غم اور آخر میں اس میں جان دے کے شہید ہو جاتا ہے ہم انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام رکھنا چاہتے ہیں ہمیں شہید ہونے کا سے بڑا شوق ہے ہمارے کلچر میں شہید لفظ بڑا ہے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ جی وہ جی پیٹ کے درد سے کوئی مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے تو کیا کینسر والے سارے شہید ہیں تو شہادت ایسے نہیں ہے کہ آپ مال میں کھڑے تھے اور اتنے میں ایک دم فرشتہ کے کہ چلیے جی آپ شہید ہونے کو تیار ہو جائیں شہادت اس کو آتی ہے جس کی ساری زندگی اللہ کے رستوں میں لگتی ہے کوئی جان سے کوئی مال سے کوئی علم سے کوئی تلوار سے اللہ کے دین کے دفاع میں چل رہا ہوتا ہے ٹھوکر لگتی ہے موت آ جاتی ہے ایسا بندہ تو گھر میں بستر پہ بھی مرے گا اس کو بھی شہادت ہے دعا کیجیے ہمیں شہادت کی اللہ خواہش دے دے یہ سوالات جو آپ کو شروع میں دیے گئے تھے اس میں سے ایک سوال کا جواب بھی آ گیا کہ شہید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے معاملوں کو بتاتا ہے کہ ایسے لوگ مردہ نہیں ہیں ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں اور ہم تمہیں ضرور خوف و خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹوں میں مبتلا کر کے آسمائیں گے صبر شرط ہے اللہ کے راستے کے کاموں میں جس طرح اللہ نے مومنوں کی مدد کا وعدہ کیا نا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ازمائشوں کا وعدہ بھی کیا مومنوں سے لازم ہے ایمان اور آزمائش گہرا تعلق ہے جتنا ایمان آپ کا کہہ رہا ہوگا اتنی آزمائش بڑی ہوگی اس پہ ایک لیکچر بھی ہے ہم پہ مشکلات کیوں آتی ہیں ایک اور لیکچر بھی ہے کہ مشکلات مشکلات اور ایمان کا تعلق کوشش کروں گی عقیدے کے سیشنز میں کسی دن اس پہ تھوڑی سی بات کروں آپ کو انشاءاللہ اس کا ایک بہت خوبصورت پروسیکٹ میں تھوڑا سا ایک طریقہ دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے آتا ہے آپ دیکھیے کہ فرق ہے اللہ کے راستے میں تھکنے اور بندے کے راستے میں تھکنے میں بہت فرق ہے آپ جاب پہ جاتے ہیں تھکتے ہیں انسان ہے بھوک بھی لگتی ہے شام کو آتے ہیں کتنے چڑچڑے ہوتے ہیں کچھ اچھا نہیں لگتا اور آپ اللہ کے کام جتنے زیادہ کر کے جائیں آپ اتنے مطمئن ہیں ہاں چڑچڑ اس دن ہوتی ہے جس دن کام ٹھیک نہ ہو اس دن گھر میں درد ہو سکتا ہے جس دن آپ کا ہدف پورا نہ ہو جس دن وہ معیار نہ آپ کو دکھے ورنہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں پڑھائیں اتنا فائدہ یہ چند دن پہلے یہ جو آج سے دو ویک پہلے گزرے ہیں یقین کریں صرف آپ ہمارا اسکیڈول دیکھیں نا یقین نہیں آتا کہنے میں بھی پانچ پانچ جگہ پہ بھی ہم لوگ گئے ہیں کہیں درس کے لیے کہیں کسی طرح لیکن کام کو ایسا ہی ہوتا تھا چار درس میں نے خود اپنے پچھلے ویک میں ایک دن میں دی ہیں صبح کلاس بھی ہوتی تھی اس کے بعد ایک درس پھر دوسرا پھر تیسرا پھر شام کو گھر پہنچ جانا کوئی تھکن نہیں میں اپنے ہسبینڈ سے اکثر شیئر کرتی تھی کہ میں آج جتنی فریش ہوں میں اس سے زیادہ پہلے نہیں ہوتی پتہ ہی نہیں چلتا اور بیچ میں ریلیکسیشن مل جاتا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ بہت ہوتا ہے فریش ہونے کے لیے بس ایک ہوتا ہے نقصان وہ اتنے کھانے دیکھ دیکھ کے بندہ تھک جاتا ہے اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے لیکن یقین کیجیے اللہ کے لیے بھوک اور تھکن سہنا یہ نصیب کی بات ہے بد مزاج نہیں ہونا غصہ نہیں کرنا دعا کیجئے بشر صابرین اللہ سبحانہ تعالیٰ بات مصیبتیں تو ہوں گی لیکن ان حالات پہ جو صبر کریں اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں انہی اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے ایسے لوگوں کو خوشخبریاں دے دو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی ان کی رحمت اس کی رحمت ان اس, ان پر سایہ کرے گی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ سچے ہیں یہ ہے بشیر صابری بشارتے اگر آپ اپنے لیے خود لینا چاہیں تو ایک اور ایکٹیویٹی لے لیجئے پورے قرآن میں سے وہ آیتیں جمع کیجیے جہاں بشارتے ہیں خوشخبریاں ہر بندے کا دل چاہتا ہے اس کو خوشخبری ملے اور آپ میں سے جس چیز کا نام بشرا ہے وہ تو ضروری کریں اس جگہ ہے کوئی بشرا بیٹھی بشیر آپ دیکھیں صبر والوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا کیسے کبھی بھی کوئی تکلیف آئے نا تو آپ کیا سوچا کریں اللہ نے میرا پوٹینشیل جان کر مجھ کر میرے مشکل ڈالی آپ دیکھیے کبھی ماں اپنے بچے کو پانچ کلو کا ڈبا پکڑاتی ہے گھی کا دو سال کے بچے کو کس کو پکڑاتی ہے وہ پندرہ سال کے جوان ہٹے کٹے کو چلو پکڑو اس کو ماں تو نہیں ڈالتی چھوٹے بچے پہ پانچ کلو کا وزن تو کیا رب ڈالے گا نہیں ڈالتا اللہ آپ پہ جب مشکل ڈالے نا تو مسکرایا کرے میں اتنی اسٹرانگ ہوں اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا جان کی مال کی گھر کی شوہر کی بچوں کی that mean I have something اور مشکلات میں جو ایمان پھیلتا ہے نا جو مشکلات کے اندر انسان کو ایمان ملتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے کبھی کسی کو دین کا کام کرتے دیکھیں اور کوئی مشکل نہ آئے نا تو سوچ میں پڑ جائیے کہ سم تھنگ از رانگ کچھ گڑبڑ ہے جو کہ میرے اوپر کوئی مشکل نہیں آ رہی ورنہ اس مشکل سے اللہ سمنت نکالنا چاہتا ہے ایسے میں نے بات کی تو مجھے ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن آج ہی صبح بھیجی کسی نے امام مالک کی کوئی بات تھی تو اس کے اندر بھی وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جس کو دین کے رستے کی مشکلات نہیں آتی سمجھو کہ وہ معاملے گڑبڑ ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اگر مشکلیں آئیں تو پھر ہمیں جما دیں ایسا نہ اس مشکلوں کی آندھی میں ہم ہوا کے طرح سوکھے پتوں کی طرح درختوں سے اتر جائیں اور عورتوں میں تو صبر ہی بڑا ہوتا ہے اب دیکھیں اللہ نے عورت کو تو ایسا لگتا ہے اس کی مٹی میں صبر گوندا ہے آگے ایک عورت کی بات آنے لگی ہے ابھی کیوں اگر عورت میں صبر نہ ہوتا تو کبھی دوسرا پیدا کرتی بچہ اگر یقین کریں جو ڈلیوری کی پین ہے اگر مرد کو سہنی پڑتی تو پہلے بچے کے بعد کہتا بچو بچو بچو بچو ہمیں دوسرا بچہ نہیں چاہیے لیکن عورتوں کو اللہ کیسے کرتا ہے کس طرح بچے ماں کو ہیں ہیں پھر بھی مائیں ان سے پیار کر رہی ہوتی کیوں کہ اللہ نے عورت کو صبر والا بنایا تو جب اللہ نے ہمیں بچانا ہے کسی چیز میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے لیے خیر بہت ہوگی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروا کا تذکرہ کیا اور جب صفا اور مروا کا معاملہ آئے نا تو بیوی حاضرہ کو ضرور سوچ لیجئے جن کی کہانی ہے آئیے دیکھتے ہیں انت صفا و اللہ یقیناً صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے اور جو برعتہ اور اکبر کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر و قیمت جاننے والا ہے صفا اور مروا کی بات ہوئی اور مشکلات کی بات تھی ہم جانتے ہیں کہ صفا مروا پہ دوڑنا بیوی حاجرہ کی سنت ہے حضرت ابراہیم نے اللہ کا حکم مانا بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا بیوی حاجرہ سے بچے کی پیاس برداشت نہ ہوئی اور ماں کی ممتا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے ایک ماں کی کہانی ہے سعی کو اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہیں نا یہ جو صفا اور مروا کی سعی ہے یہ ممتا کو خراج تحسین ہے یقین کریں گے سیلیبریشن آف مدرہڈ ایک ماں بے چین تھی لیکن حقیقت میں دیکھیں تو ماں صرف اسماعیل کی پیاس کے لیے بے چین نہیں تھی اس دن صرف ایک اسماعیل بچے کی پیاس بجھانا مقصود نہیں تھا ایک امت کی پیاس تھی عرب کی سرزمین سلگ رہی تھی دراڑیں پڑ رہی تھی کتنے سالوں سے انبیاء وہاں نہیں آئے تھے حضرت شعیب کو وہاں سے گئے ہوئے کتنے سو سال ہو گئے تھے کہ بی بی حاجرہ کی صورت میں اللہ نے گھرانے کو کہا تم تھوڑا صبر کر لو کیا فرق پڑتا ہے تھوڑا عرصہ میاں بیوی الگ رہ لو ہے تو فطرت خلاف لیکن اللہ کے لیے ہے تو تو کر لو کچھ گھروں نے صبر کیا اللہ کا گھر آباد ہوا اگر بی بی اور ابراہیم ہوم سویٹ ہوم کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے خوابوں میں گم رہتے تو آج اللہ کا گھر تو نہ آباد ہوتا آج ہمارے گھر انیس سے بیس ہو جائے نا دین کے لیے تو ہمیں اتنے موٹے موٹے آنسو ستاتے ہیں ہائے بچے بھوکے نہیں دیکھے جاتے ہائے میاں کو گرم روٹی نہیں ملے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور بعض مرد بھی لوز کرتے ہیں ہر بردر کے لیے ہے جس کو واقعی حضرت ابراہیم سے محبت ہے کیسے وقت کتنی تعبیلات ہو سکتی تھی بوڑھا ہوں اکیلا ہوں اکیلا بچہ بڑھاپے کی اولاد اور چھوڑ بھی کہاں آ رہے تو اتنے سکون سے بندہ دین کے کام کرتا ہے وہاں تو ہر طرف جانوروں کا خوف کوئی پکڑ لیتا کچھ بھی رکھ لیتا لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو تھام لیتا ہے انہوں نے صبر کیا تھوڑی دیر تنہائی کاٹی تو اللہ کا گھر آباد ہو گیا آج دیکھیے ہر طواف کے پیچھے بی بی ہاجرہ کا اجر ہے ہر صحیح کے پیچھے اسماعیل کا اجر ہے تو آپ بھی فکر نہ کریں اگر آپ نے اپنے گھروں میں تھوڑی سی بےقاعدگی کر لی برداشت کل آپ کی نسلیں فائدہ اٹھائیں گی آپ کی بیویاں دین کے کام کرتی ہیں کیا ہو گیا آج یہاں کی گرم روٹی نہ ملی اللہ جنت کی نظلم من غفور اللہ تعالیٰ جنت کے کھانے کھلائے گا اور دنیا میں بھی بھوکا نہیں چھوڑتا واللہ ہی دنیا میں بھوک نہیں ہوتی صرف یہ ہمارا خیال ہے جب اللہ کے رستے کی مشکل آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایمان والے پر پہلے مشکل ڈالتا ہے پھر ایک دم اپنا ہاتھ رکھتا ہے یہ بالکل ایسے جیسے ماں پہلے خود بچے کو ڈاکٹر پہ لے کے جاتی ہے اور جو ہی انجیکشن لگتا ہے تو اس بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے بھیجتی ہے ہائے میرے بچے تجھے صبر تجھے مشکل پڑی تجھ پہ یہ ہوا اور جتنا جس کا اللہ پہ یقین ہوگا تقدیر پہ صبر تقدیر پر اپنے آپ کو روکیے آپ دیکھیے کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی بچوں کو تکلیفیں آتی ہیں بیویاں شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی بچے دکھتے ہیں اگر آپ کے بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے اللہ کے راستے میں کوئی بڑی بات نہیں ان کو یاد کیجیے مارا کو یاد کیجیے ان ماؤں کو یاد کیجیے تو اپنے گود کے بچے لا کے کہتی تھی اللہ کے نبی اس بچے کو دین کے دفاع میں استعمال کر لیں یہ بچہ کیا کرے گا کا کل جب دشمن کا تیر آئے تو میرے بچے کو آپ اپنے سامنے کر دیجیے گا یہ دین کا دفاع ہوتا ہے ہم آج سو سو کے یہ امت مسلمہ کا حق ادا نہیں کریں گے یہ مسئولیت کا پارا ہے یہ مجھ سے بہت کچھ چاہتا ہے یہ قربانیوں کا پارا ہے قربانیوں کے بغیر دین نہیں آئے گا بی بی حاضرہ کا صبر اس کا گھرانہ یہ صبر ہے اگر یاد رکھیے ہم نے اپنی زندگی کو دیکھا تمہاری نسلیں دین سے چلی جائیں گی ان غریبوں کے اوپر تو اتنا بوجھ ہے مجھے ترس آتا ہے یہاں کی یوتھ پہ واللہ ہی ایسے لگتا ہے کئی من وزن ان کے اوپر پڑا ہوا ہے کتنے شکنجوں میں ان کو ڈانٹا ہوا ہے کہیں ایک رسی ان کے گلے پہ کہیں دوسرے پہ لیکن اللہ کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کریں گے اور اس پہ غور کیجیے گا ومن تتوا خیرن اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے خوشی سے نیکیاں کیا کرو رویا نہ کرو خدا کے لیے فرائض سے بڑھ کر جیو اپنے حق سے زیادہ دو اللہ کو دین کے معاملے میں روکھی پھیکی نیکیوں پہ اکتفا نہ کرو لوگ کہتے ہیں ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے کیسے آپ بیگم کریں ہم سوکھی بریڈ کھا لیں گے پیسے آنے چاہیے چلے آپ خوش رہیں ہم بھی خوش تو دین کے معاملے میں روکھی سوکھی نیکیاں کیوں کرتے دیکھیے آپ نے ایک بی بی خاجرہ کے صبر کے بدلے میں مردوں کو رہتی دنیا تک اس عورت کے نقشے قدم پہ چلا دیا کوئی حاجی یا امار یعنی عمرہ کرنے والا وہاں سے واپس نہیں آتا جب تک کہ وہ بی بی حاجرہ کی یہ سنت پوری نہ کر لے اللہ شاکر علیم یہ ہے اللہ کی ذات ایک دفعہ وہ چلی تھی نا ایک دن کا مشکل تھی نا اللہ نے اجر کیسے دیا قبروں میں کب سے گئی ہوئی قبروں میں اللہ آج تک ان کا اجر دے رہا ہے اس لیے خود کو بچائیے اللہ کے راستوں میں غم آئے تو دکھی ہی نہ خوش ہوں اب دیکھیے کہ بد بد پہ غصے میں آ جانا اپنا ٹیمپر لوز کرنا اسٹریس میں چلے جانا یہ اچھی بات نہیں ہے بعض عورتوں کو چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے بچے نے یہ چیز توڑ دی غصے میں آ گئی میٹ نے یہ دیر سے آ گئی غصے میں آ گئی درزی نے کپڑے ٹھیک نہیں سیے پٹک پٹک کے مار رہی ہوتی ہیں آپ اپنا یہ سارا غصہ حق کے خلاف کاموں پہ لگائیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو بھی ضرور چنے گا ان کاموں کے لیے جس جس طرح اس نے اپنے نبیوں کو چنا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اور سوری جو لوگ ہماری نازل کی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں تو یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی لانت بھیجتے ہیں البتہ جو لوگ اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگ جائیں تو ان کو میں معاف کر دوں گا کیونکہ میں بڑا درگزر کرنے والا اور اہم فرمانے والا ہوں حضرت ابو حریرا کہا کرتے تھے اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی ایک اور آیت کے ساتھ تو میں کبھی کسی کو کوئی حدیث نہ بتاتا اتنی بڑی ذمہ داری کا مجھے احساس ہوتا ہے لیکن اس بات سے ڈر جاتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی بات بندوں سے چھپا لی تو میں پکڑا جاؤں گا اور حقیقت یہ ہے کہ جب دین والے علم کا نام لیتے ہوئے اسلام کا نام لیتے ہوئے لوگوں سے سچا دین چھپا لیتے ہیں تو پوری کائنات کی طرف سے لانت پڑتی ہے جب لوگ جب دین والے سچا علم چھپاتے ہیں نا تو لوگ خوش پرست ہو جاتے ہیں یہ جملہ لکھ لیں ہے جب سچے دین کے اوپر خواہشوں کے پردے پڑ جاتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر لوگ اپنی من مانی زندگی بسر کرتے ہیں ان کو کیا اچھا لگتا ہے کہ ہم وہ کریں جو ہمارا دل چاہتا ہے اس لیے دین کو نہیں چھپانا آپ دیکھیے کہ خود کو لائن رکھنا بھی کیا دین کو چھپانا نہیں ہے ہم نے ماسٹرز کیا ہم نے پی ایچ ڈی کی کتنے سال لگے تو کیا اللہ کا دین سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں کبھی سوچیے تو صحیح خود اپنے حال کو میں کہتی ہوں صرف اللہ کی نظروں سے خود دیکھ لیں بس تو ہمیں اپنی اصل قیمت پتہ چل جائے گی لوگ کہتے ہیں وقت ہی نہیں لوگ کہتے ہیں صحت ہی نہیں میں کہتی ہوں اگر عورتوں کے پاس اور لڑکیوں کے پاس وقت اور صحت نہیں تو بازار اور مالس کیسے آباد ہے آپ کہتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے یہ بتائیے کہ قیمتی چیزیں کیسے لوگوں کی بکتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں اب کیسے بیٹھے اس بڑھاپے میں اور اس عمر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں ساس تو آپ کو گول مول بات کرے تو آپ کے دل کو لگ جاتی ہے کہ انہوں نے مجھے سنا دی اور کیا یہ نند کو رہی تھی سنا بہو کو دی ہے آپ کی انٹلیکٹ تو اتنی زیادہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی سب سمجھ آتی ہے اصل بات ہے کہ ابھی ہمیں پتا نہیں ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے میں سوچتی ہوں کہ کسی کو پتا چل جائے صرف کہ میرا ایک نوٹ نوٹ کسی مشین میں میں ڈالنے کے کے بعد وہ ہزار بدل جائے گا یقین کریں ہم گھروں میں دوستوں سے ادھار نوٹ کے آ جائیں اور اس مشین میں ڈال دیں لیکن اللہ ہماری اس چھوٹی سی زندگی کو اتنا قیمتی بنا دیتا ہے میں نیکیوں کے اتنے خوبصورت موقع دے دیتا ہے اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے اس لیے بہت دعا کی ضرورت ہے خواہش کیجیے اللہ سے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہم سب کے اوپر دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اپنے کام کا بنا لے اور اس وقت پھر میں دعا بھی دوں گی اور مبارکباد کے لائق وہ لوگ جنہوں نے سب السلام کی نیت کی ہے اور اس میں آج سے دل جان کے ساتھ آ رہے ہیں یقین کریں آپ کو پتا بھی نہیں کہ آپ کس راستے پہ چلے ہوئے آپ نے کبھی کسی شخص کو دیکھا ہو جو بڑی دور ایک خوبصورت باغ دیکھ کے آئے اور وہ کہتا ہے چلو سب چلتے ہیں بچوں کو بیوی کو گھر والوں کو تیار کیا دو تین گاڑیاں بھری اب جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں کب آئے گا رستے میں تھک گئے بچے رو رہے ہیں پیاس لگ رہی ہے پسینے آ رہے بس بیٹا اور دور بس اور دور وہ چڑ ہوتے ہیں جانے والے کبھی آپ گئے ہوں پکنک پہ دو تین گھنٹے کسی کے ساتھ مل کے تو آپ دیکھیے آخر میں تھک جاتا ہے بندہ اتنے تھوڑا وہ انجوائے کرے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ابھی آپ ایک بہت خوبصورت منظر دیکھنے والے ہیں لیکن جب سب تھکے ہوئے ایک دم اپنی منزل پہ آ کے سامنے دیکھتے کہتے ہیں وہ یہ تو بہت ہی خوبصورت جگہ کوئی کھیل رہا ہے کوئی نہا رہا ہے کوئی جا رہا ہے کر رہا ہے پکنک ہو رہی ہے بار بھی کیوں ہو رہا ہے بس اس کو لے آج اگر آپ نے ڈولتے ہوئے قدموں سے پہلا قدم رکھا ہے نا آپ کو نہیں پتا کل آپ کو کیا ملنا ہے اور اگر نہیں رکھا نیت کیجیے نیت کا بھی ادر ہے اسلام بندے کی نیتوں کو بھی ضائع نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم چھپانے کے بجائے اس علم کو عام کرنے والے بن جائیں ہم نہیں کسی طرح اس چیز کو لے سکتے دوسروں کو دے دیں موٹیویٹ تو کر سکتے ہیں ہمارے پاس کتنے ریسورسز موجود ہیں کتنوں کو ہم ملتے ہیں اتنے فلائر اتنے پوسٹرز ہیں ہمارے پاس اتنی سیریز ہیں تڑپ پیدا کر لینا کہ میں نے ہر بندے کو بتانا ہے رات کو سیر پہ گئے دیر ہوئی ہوئی تھی تو واپسی پہ ایک سسٹر مل گئی ایسی بات ہوئی تو میں کہا اچھا ٹھیک ہے اندر آ کے میں نے ان کو سی ڈی دی نا میں نے کہا کہ ان کو بھی سی ڈی دے دیں تو میں رہی تھی میں نے کہا دیکھے کہ واک پہ بھی جاتے ہیں تو اللہ میں کوئی نہ کوئی موقع دیتا ہے کل ویسے کسی کے گھر گئے کسی کی کوئی کام تھا تو واپسی پہ ٹرین پہ بیٹھے تو وہاں ایک سسٹر تھی میں نے کہا آپ کہاں سے کہتی باغ سے میرے تو دل کی کلی کھل گئی میں نے کہا لندر پھر میں ان کے ساتھ ہی ٹرین سے اتری تھوڑی سی بات کی ان کو بتایا نیکیاں بکھری ہوئی ہیں یہ جیسے پھول بکھرے ہوئے ہیں گھاس پتے بکھرے ہیں نیکیاں بکھری ہوئی ہیں کیا آپ نے سب تک میسج دے دیا کیا سب بندے اللہ کا یہ قرآن جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے دوسرے سے محروم رہے کیا ہم اتنے سنجی تو نہیں کہتے نہیں خود اچھی شاپنگ کر لیں دوسروں کو بتائیں تو پتہ نہیں وہ میرے اسے کی نہ لے لیں ایسا نہیں کرنا دعا کیجئے کہ اسی کام کرنے میں ہم اپنا حصہ ڈال دیں اللہ اکبر حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے کن پر تو چھپاتے ہیں اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت بھیجتے ہیں کیوں کیا مت دن لانت کریں گے اللہ اتنا خوبصورت دین ان کے پاس ہے انہوں نے چھپا لیا اور ہم مسلمانوں پہ اس پہ بہت زیادہ پکڑ ہوگی تابو اسلح یہ اب ہماری بات ہے پہلے چھپاتے تھے اب نہیں چھپانا کیوں البتہ جو لوگ اس سے آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ وہ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے ان کو میں معاف کر دوں گا کیونکہ میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں کیا فیل ہوتا ہے آپ کو اللہ کی یہ بات سنتے ہوئے کہ میں بہت معاف کرنے والا بڑا درگزر کرنے والا ہوں اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اللہ ہم پہ رحم کر دے بس اللہ ہم تھک گئے کر کر کے اللہ تو ہمیں بس اپنی رحمت میں لے لے ان جن لوگوں نے کفر رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی ان پر فرشتوں ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اور اسی لانت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کو پھر مہلت دی جائے گی یہ کیا بات ہے اللہ لانت کی بات کرتا ہے دیکھیے اللہ پہلے دن ہی لانت نہیں ڈالتا اور لانت سے مراد یاد رحمت سے دوری آپ کہہ لیجئے کہ جو قرآن کی کی نعمت سے سے دور دور ہے وہ اللہ رحمت ہے جب ایک بندہ نہیں مانتا پھر اللہ اس کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت موقع دیتا ہے رحمتوں کے میسیجز جاتے ہیں دعوت نامے ملتے ہیں پیغام ہے کبھی کوئی بہانے سے بلاتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے پھر جب ہم نو کرتے ہیں تو اللہ کے کاٹ فرشت ایسا ہوتا ہے ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے بعد رجسٹریشن ہوتے ہیں پھر کچھ عرصہ وہ نہیں آتے تو پھر ایک یا دو ماہ کے بعد ہم نے کچھ اس طرح کا رول بنایا ہوا ہے کہ پھر ان سے فون کریں ڈکلریشن فارم لیں اور ان کے نام نکال دیں تاکہ میری تو سیدھی ہوں لوگ اپنے نام خود نکلوا دیتے ہیں اللہ کے نیکیوں کے موقع دیتے ہیں اللہ کے پاس کمی نہیں ہے اصل بات ہے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں بد گمان نہیں ہونا جب لفظ لانت آتا ہے نا تھوڑے سے اگریسو ہونے لگتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں نہیں تم اللہ کے بارے میں غلط نہ سوچو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رب کون ہے وہ الا واحد لا الہ اللہ تمہارا خدا ایک ہی ہے کدھر جاؤ گے بتاؤ اس کو چھوڑ کے کدھر جاؤ گے دیکھیے کچھ مائم کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے ساری زندگی وہ بچوں کو یہ بات سنا سنا کے نفس مریض بنا دیتی ہیں میں کہتی ہوں کسی کا ایک بیٹا نہ ہو اللہ دو دے کم از کم کسی کو اور جن کو ایک دن میں ان کی ایمان اور دین اور جان کی حفاظت کرے ماں کی جان بچے میں پڑی رہتی ہے نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں بعد میں شادی ہو جاتی ہے سارا نزلہ اس بہو پہ پڑ جاتا ہے جو ایک بیٹے کی بیوی بن کے آتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کوئی نہ ہو بیٹا کیا ہوگا بھائی مل جائیں گے اور بڑے ہیں اللہ کہتے ہیں لوگوں میں ایک ہوں مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گے بتاؤ کون ہے تمہارا کوئی دوسرا کوئی تین میں کا تیسرا ہے تمہارا کوئی زندہ کوئی جاتا جی، جی، جیتا مرتا کوئی ہے کوئی قبر والا ہے تو تمہیں اتنا پیارا دین دے اتنی پیاری دنیا دے کوئی بھی نہیں ہے اس رحمان اور رحیم کے سوا اور کوئی خدا نہیں اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے مسلسل ایک دوسرے کے بعد آنے کے بعد ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدالت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوقات کو پھیلاتا ہے ہواؤں کی گردشوں میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں ہیں بے شمار نشانیاں اس کو ہائی لائٹ کریں ہمیں کبھی دکھتی آپ دیکھیے کہ پہلے دور کے لوگوں نے ایک شر کیا کہ سورج اور چاند کو پوجنا شروع کر دیا حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو پیدا کیا تم میرے بارے میں بدگمان کی ہو آؤ مجھے میری نشانیوں سے پہچانو کبھی آپ نے کسی کو نہ دیکھا ہو اور آپ اس کو دیکھنے والے ہوں تو کیا کہتے ہیں کوئی نشانی بتا دیں وہ کیسے مثال آپ کسی کو ایئرپورٹ پہ لینے جائیں پھر آپ نے اس کو نہ دیکھا ہو تو کتنا غم ہوتا ہے پتا نہیں پہچانیں گے کہ نہیں پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اس کا قد اتنا ہے اس کا جسم ایسے ہے پھر انسان پہچان لیتا ہے نا اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا کہاں سے پہچانیں گے اس کائنات کے کارخانے میں پہچانے ہر گرتا ہوا پتا اور گرتا ہوا بارش کا قطرہ اور سورج کی کرن اللہ کا ایک تعارف ہے کہ لوگ اللہ نور السماواتی والا اتنا پیارا رب اتنا پیارا رب ہے لیکن تم نے کیا کیا اس رب کا نام ہی نکال دیا کل کے لوگوں نے سورج چاند کو پوجا آج کے لوگ فزیکل لاس کو پوچھنے لگ گئے سائنس کے غلام ہو گئے لفظ اللہ یا گاڈ نکال کے نیچر کر دیا ایک فرقہ کہتے ہیں جس کو آپ ایک تو دہری ہوتے ہیں نا کو میرا خیال انگلش میں نیچری کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب نیچر خود ہی بن گئی mother nature it's mother nature جی کچھ عرصے بعد زمین ہلتی ہے ہلتی ہے اللہ کہتا ہے چھوڑو تمہیں سمجھ نہیں ہے یہ ساری نشانیاں تو عقل والوں کے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے لیکن اللہ کی اس وحدت پر اتنی نشانیوں کے اثرات کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو وَمِنَ النَّاسِ يَتَّخِذُ دُونِ اللَّهِ جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہو گئے جیسے کہ اللہ کے گرویدہ ہونا چاہیے یعنی ان کے گرد ایسے گھومتے ہیں جیسے اللہ کے گرد گھومنا چاہیے ایسے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے ویسی محبت یہ اپنے دوسروں سے کرنے لگتے ہیں ان کو اللہ سے محبت کی جائے دوسروں کی ہوتی ہے جبکہ یہ کہ کون سے گن گاتے ہیں وہ دیکھا تم نے وہ ٹریڈ سینٹر دیکھا کتنا بڑا ہے وہ تم نے ریوالونگ دیکھا کتنا گھومتا ہے وہ دیکھا ہے وہ سو منزلوں کی فلاں وہ دبئی جا کے دیکھا ہے برج دیکھا ہے وہ برج عرب دیکھا ہے یہی باتیں کرتے رہتے ہیں اللہ کا آسمان نہیں دکھتا اتنا اونچا لوگ گول چھت بنا لے تو کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کے برعکس اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا یہ بھی آج کی کی آج کے پارے کی بہت ہے جس کا ہمارے ٹاپک سے بہت تعلق ہے کیا بل اللہ حالانکہ ایمان رکھنے والے تو سب سے بڑھ کے اللہ کو محبوب رکھتے ہیں اللہ سے محبت اشد شدید کی جمع شدت اللہ سے محبت ایک بندے کی عرض ہے اللہ کی محبت ایک بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے کیا جو ہمیں محبت پہ مائل کرتی ہے جو نماز پڑھنے پہ مائل کرتی ہے اعتاد پہ مائل کرتی ہے محبت انسان کو پابند کرتی ہے اپنی خوشی سے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے اللہ کا بندہ بنتا پھر نمازیں بوجھ نہیں لگتی اور بندگی میں حریت کا احساس ہوتا ہے لبریشن کا احساس ہوتا ہے انسانوں کی محبت اور اللہ کی محبت میں فرق ہے کیا انسانوں کی محبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے آپ بچے کی محبت میں اس کو بگاڑ دیتے ہیں کئی بگڑے ہوئے بچے پھر ہم سے سیدھے ہی نہیں ہوتے تو ہم روتے ہیں کہ منتیں کر کے تیری ہم نے تجھے بگاڑ دیا ہاں کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں لیکن اللہ کی محبت سپائل نہیں کرتی کیونکہ وہ رحمان الرحیم کے ساتھ مالک یوم الدین بھی ہے پھر اس طرح دیکھیے دنیا کی محبتیں ہمیں مجبور کر دیتی ہیں ماں کہتی نہیں محبت کیا تو مجبور ہو کے یہ کام کر رہی ہیں باپ کو نہیں بتاؤں گی جو بھی بچہ گندہ کام کر لے لیکن اللہ کی محبت مجبور نہیں ہوتی آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھا ہے کام مطلب آپ دیکھیے کہ دنیا کی چیزیں نا بے جان ہے نا ڈائمنڈ کیا ہے پتھر کرسٹل کیا ہے پتھر کپڑے کیا ہے سنتھیٹک کر لے پیور کر لے بے جان ہے نا بے جان چیزوں کی جو محبت ہے نا یہ دل کو بے جان کر دیتی ہے مردہ ہو جاتا دل جبکہ الحی کی محبت دلوں کو زندہ رکھتی ہے یہ ہے وہ اللہ تتم القلوب کلو قلوب کلو کہ اللہ سے محبت کرنے لگا دل بڑا خوش ہوتا ہے وہ بہت خوش رہتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی مجھے خوشی ہے کیا پتا نہیں کیا خزانہ مل گیا اچھا لوگ بھی کہتے ہیں اس کو پتا نہیں کیا مل گیا کوئی نہ کوئی بات ہے بات یہی ہے کہ وزین شد حب اللہ ہمارا دل جو ہے نا اس کے اندر اللہ کی جگہ ہے ہر جگہ ہوتی ہے نا آپ کا گھر میں اپنا کمرہ ہوگا کہ بیڈ روم ہے کوئی ڈرائنگ روم ہے اس طرح اس جسم کے اندر جو اللہ کی جگہ نا وہ دل ہے اس لیے اس کو پاک رکھے صاف رکھے بغض سے کینے سے حسد سے گندگی سے جب دنیا کی محبتیں اللہ کی محبت کے تابع رہتی ہیں نا تو آپ ان رشتوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں اللہ نے یہ بچہ دیا مجھے یہ شوہر مجھے اللہ نے دیے میں وہی ان کی مانوں گی جو اللہ کو اچھی لگے گی بات آپ دیکھیے کہ آپ خوش ہوں گے لیکن جب بندہ اللہ سے بڑھ کر بچے کو پوچھنے لگ جائے اولاد کو پوچھنے لگ جائے تو پھر وہ خوشی نہیں رہتی وہ دکھ ہوتا ہے پہلے تو آئیے یہاں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری کا حبک اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں وحب یو ہیڈ بک اور اس کی بھی محبت مانگتی ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ ہماری دعا بھی اس بارے کی اللہ تیری محبت چاہیے عقیدہ سیکھ رہے ہیں تعلق بلّا سیکھ رہے ہیں محبت کے بغیر چلے جائیں گے آپ دیکھیے ماں نو ماہ پیٹ میں رکھ کے کھلاتی پلاتی ہے اللہ نے تو ساری زندگی کھلانا ہے بچے نہیں کھلائیں گے آپ کو بڑھاپے میں اللہ کھلائے گا پھر بھی ان سے ہم اتنی محبت کرتا ہے ساری رات بچے را... ماں کو جگاتے ہیں صبح اٹھ کے ماں انہیں کے منہ چم رہی ہوتی ہے ماں منہ میں نوالا ڈالتی ہے بچہ انگلی کاٹ لیتا ہے ماں کہتے اچھا ہائی اس کے دانت نکل آئے اور خوش ہوتے ہیں ان محبتوں پہ آپ کہتے ہیں میں اتنی حسین ہوں اسی لیے تو میرا شوہر مجھ پہ مرتا ہے اگر حسن کی وجہ سے شوہر مرتے ہوتے تو آج حسن کی پیک کر اس طرح رو نہ رہی ہوتی کہ شوہر ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اس لیے سب سے اوپر اٹھ کے اللہ کے پاس جل و دودھ ہے وہ دلوں میں محبت ڈالے گا وہ آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالے گا وہ آپ کے شوہروں کے دل میں ڈالے گا اس لیے جب اللہ کو آپ نے اپنا فوکل پوائنٹ بنا لیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندگی کو انجوائے کریں گے تو الحب اللہ اللہ کے لیے محبت کیجیے اللہ سے محبت یہ ایک باقی کام کرائے گی یہ نہیں ہو سکتا محبت کا دعویٰ بھی اور آپ سو رہے ہیں آپ نماز نہیں پڑھ رہے امپاسبل اللہ کا خوف بھی آنا چاہیے کبھی وہ اٹھائے گا کبھی شوق اٹھائے گا اس کے برس آئیے ذرا کچھ بد قسمت لوگوں کا حال دیکھیے اور آپ خود کو لیتے میدان مقصد میں یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ساری زندگی اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی مانتے رہے کیونکہ شیخ صرف قبروں پہ جا کے نہیں ہوتا شیخ جو ہے وہ غیر کی بات مان کے بھی ہوتا ہے نماز کے لیے تو آپ نہ اٹھے اور دوست کے کہنے پہ چل پڑے تو ایسے لوگ جو دنیا میں ایسی دوستیاں رکھتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر ان کو سوچنے والا ہے وہ آج ان ظالموں کو سوچ جائے کہ کیا کہ ساری طاقت اور سارے اختیار اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے اپنے پیرو سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو ایک بار پھر موقع دیا جاتا ایک منٹ دیجیے جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہی ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا بس ایک دفعہ لنا کرو تھا مجھے اکثر یہ جملہ یاد رہتا ہے حالانکہ یہاں ایک یہ شرک کے اور قبر پرستی کے بارے میں آ رہا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب کوئی قرآن کی دعوت کی قدر نہیں کرتا نیکی کا موقع ملے وہ اوکے نہیں کرتا تو مجھے اس وقت یاد آتا ہے کہ ولو ان لنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن آئے اور انسان کے کاش مجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیجا جائے پھر کچھ کروں تو کیا کریں گے جس طرح آج ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے اللہ اکبر شرک کا برا ہو کہ جو بندے کے اعمال کو کھا جاتا ہے بس اب انسان اللہ کی محبت کی بات بھی کرتا ہے مسلمان بھی کرتا ہے لیکن شرکیہ کام کرتا ہے اس سال چونکہ ہم نے یہ تھیم لیا ہے کہ ہم نے شروع سے ہی عقیدے کو لینا ہے اور یہی خوبصورتی ہے مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھیجے وہاں لوگ بتوں کو پوچھتے تھے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے ان کے کے آگے جا سجدے کرتے ماتھے ٹیکتے کچھ لوگوں نے قبریں بنا کر ان کی پرچپ شروع کی ہوئی تھی اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ہر اونچی قبر کو مٹا نیچا کر دو اور اسی طرح سے جو بھی مجسمہ یا تصویریں اور جو ایسی درگاہیں ان کو بند کر دو دکھ اور افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ آج ہم مسلمان اللہ کے نام پہ پاک زمین لینے کے باوجود شرک سے پاک نہیں کر سکے آئیے ایک کلپ دیکھتے ہیں اس عبرت کے ساتھ کہ جو آج یہاں عنایات میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ شرک کرتے ہوئے دکھتے ہیں کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا ان کا اور دعا کرتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھنے پہ بھی اللہ ہمیں نہ پکڑے کہ کس طرح آج لوگ شرکیہ کام کرتے ہیں قبروں پہ اور باہر جا کے جی۔ من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل یا ایوہ الكافرون اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافروں لا اعبد ما تعبدون جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں دیکھتے ہیں رکو بھی ہو رہے ہیں معبود اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر صدق اللہ العظیم اللہ اکبر بات میں بھیج دیں گے آن لائن پہ بھی انشاءاللہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے ویسے آپ دیکھیں کہ آج ایک بزرگ کو کیسے لٹا کر اس کے آگے سجدے اور ہاتھ چومے جا رہے ہیں اور رکو کی کیفیت ہے کل قیامت کے دن کیا ہوگا لو ان لنا کر رو تنفن تبر رو من ہوں کما تبر رو من ہوں قیامت کے دن ایسے تمام سہارے دھوکہ دے دیں گے کہیں گے بھاگ جاؤ یہ جن کو کہتے ہیں ہماری بات کرنا کرنی والے ہماری باتیں سنو کل قیامت کے دن ان سے بیزار ہو جائیں گے تو آج اگر کسی کے دل میں کوئی زندہ مردہ بت بیٹھا تو اس کو توڑ دے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے ہم اگلے اپنے سارے یہ جو دن آ رہے ہیں کافی دن تک ہم انہی پہ عقیدے کے موضوع میں بات کریں گے آپ کو کچھ ایسے فیکٹس ملیں گے کہ جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ شرک اتنا باریک ہے جیسے کالی رات میں سیاہ پہاڑ کے اوپر چیونٹی چلے اور وہ نہیں دکھتی اس طرح شرک بندے کے خون میں چلا جاتا ہے ہم کہتے ہیں اٹس کے وہ تو جی دعا ہی کرنے جاتے ہیں بزرگوں کو اور کچھ کہتے نہیں ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو وہاں جا کے دیکھیں گے آگے چلیے پیارے رب کا پیار دکھتا ہے اگلی آیتوں میں یا کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندے سے کبھی کبھی تو کچھ آیتیں پڑھ کے میرا دل کرتا ہے کہ اللہ سامنے آ جائے تو پیار سے اللہ تعالیٰ کو بندہ لے پڑ جائے کہ اللہ جی آپ کو اتنا پیار ہے اپنے بندوں سے بندے کیا کر رہے ہیں کیا ان کے لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کلو مما اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں ان کو کھاؤ کلو کھاؤ امر دوس میں سے آڈر ہے اللہ کا آم کھاؤ اورنج کھاؤ انار کھاؤ سیب کھاؤ دودھ پیو حلال کھاؤ خود بھی کھاؤ بس ساتھ دوسروں کو بھی کھلاؤ نوکروں کو بھی کھلاؤ خوب اچھا کھاؤ خوب اچھے کام کرو دیکھیں یہ ہے اللہ یہ اللہ کا پیار کہ نفس کو اچھے لگنے والے کاموں کو حکم دے کر عبادت بنا رہا ہے ہم ویسے کھاتے ہیں لیکن آج سے کیا سوچ کے کھانا کہ اللہ نے کہا اللہ جی میں آپ کا کام کر لوں ویسے ہم پاکستانی اس حکم پہ بڑا عمل کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے کھانا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے دیکھیے رحبانیت منسٹریزم جو ہوتا ہے اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں بعض لوگ نیکی کا معیار ہے کہ کھاؤ نہ یہ جی پھل یہ تو اب ہم جنت میں جا کے کھائیں گے تو بھائی دنیا کی ساری چیری ساری اگر آپ مسلمانوں نے نہیں کھانی ایسا نہیں ہے اسلام کھانے پینے سے منع نہیں کرتا آگے تھوڑا چلیں گے موقع ملتا ہے تو آپ کو آگے دوں گی کیونکہ اس بارے میں بھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ان شاء اللہ جہاں اس کی ضرورت ہوگی وہاں اس کو الیبوریٹ کریں گے کرنا کیا کھاؤ لیکن کیا نہ کرو وجہ تک تبھی خطوق شیطان دیکھو شیتان کے راستوں پر نہ چلو بس یہ نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تمہیں بدی اور فوہش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں دیکھیے یہ ہے اصل شیطان کا دھوکا خوب اچھا جس دن کھلاتا ہے نا خوب اچھے ہم کپڑے پہنتے ہیں اس دن زیادہ ہی نافرمانیاں کرتے ہیں حیا اور کھانا ساتھ ساتھ چلتا ہے صورت اللہ راف میں اس پر ڈیٹیل سے بات ہوگی کہ آدم اور حوا سے جب بھول سے پھل انہوں نے کھا لیا یعنی جب بھول ہوئی پھل کھایا تو ساتھ ہی جسم سے کپڑے اتر گئے آئیے اس سال رمضان کو حیا کا مہینہ بناتے ہیں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی اپنے لیے لکھیے میں نے اس پورے رمضان میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا جو حیا کے منافی ہو کوئی لباس ایسا نہیں پہننا جو حیا کے خلاف ہو کوئی لفظ ایسا نہیں بولنا جو حیا کے خلاف ہو اور کچھ سننا نہیں جو حیا کے خلاف ہو اللہ میری اور آپ کی مدد کرے آگے چلتے ہیں بھیڑ چال والوں پہ بڑی انٹرسٹنگ آیت لگتی ہے مجھے یہ کیا وہ اضافی مان صلی اللہ ہوا کیا تھا پیچھے سے تھوڑا رب جوڑ دوں کہ کھانے پینے کے نام پہ اربوں نے اپنے باپ دادا کا نام لے کر بہت باطل رسمیں شروع کر دی تھی مثلا جیسے ننگے طواف کرتے تھے خانہ کعبہ میں جاتے مادر ذات ننگے ہو کے نیکٹلی طواف کرتے جب کوئی ان سے پوچھتا یہ کیا کیے تو کہتے نہیں جی ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے جس میں مسلمان بھی تو بہت سارے کاموں میں کہتے جی یہ میری اما کا کام تھا یہ میری دادی کے وقت سے یہ ہم کرتے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کرتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام بھی نہ لیا ہو اور راہ نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ یہ انہی کی پیروی کیے جائیں گے لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ان کی حالت تو بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں اس لیے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ ہے بھیڑ چال باپ دادا کی اندھی تقلید پیروی بغیر سوچے وہی کام کرتے جانا جو وہ کرتے تھے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا مہندی کیا ہوتی ہے تیل کیا ہے مائیاں کیا ہوتی ہیں پیلے جوڑے کی کیا حقیقت ہے مہندی اور اپٹن اور شگون اور دلہن کے آتے ہی گھر میں چوکھٹ پہ تیل ڈالنا کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا کیوں کر رہے الفین علیہ آبانا کیا باپ دادا کرتے آئے جی میں آئی تھی جب آج سے بیس سال پہلے تو میری ساس نے بھی چوکھٹ پہ تیل ڈالا تھا تو اب مجھے بھی ڈالنا ہے باقی اور کوئی بات نہیں یاد اپنی ساس کی کسی طرح ان سے دل نہ ملا کوئی مزاج نہ ملا جھگڑے بھی ہوئے الگ بھی رہ لیا لیکن شادی پہ ساس یاد آ گئی کہ ہم نے بھی چوکھٹ پہ تیل ڈالنا ہے کیونکہ بلائیں ٹلتی ہیں آج شادی کا موقع لے لے مر گیا کوئی کیا وہ جی مر گیا آج اس کا دوسرا آج تیسرا آج چالیسواں پکواتی تھی اما کے وقت میں ختم ہو رہا ہے وہ جی گیارہویں آ گئی اما جی اما جی یہ بتائیے کہ اما جی کے کوئی کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں جو آپ پہنتی ہیں وہ اتنے یا کپڑے پہنتی تھی آج آپ کے کپڑے ان سے میچ ہوتے ہیں ان کے وقت کا صوفہ رکھا ہوا ہے آپ نے آج بھی گھر میں ویسے تم ہر پرانی چیز پھینکتے جاتے ہیں لیکن پرانی رسمیں نہیں چھوڑتے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیڑ چال کر آپ کو بھیڑ یعنی شیپ جو ہوتی ہے اس کی ایک عادت پتہ ہوگی کہ کبھی پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے ایک بھیڑ ذرا پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گرتی ہے نا تو باقی ساری بھیڑیں بھی اس کے پیچھے گرنا شروع ہو جاتی ہیں بغیر سوچے سمجھے تو محاورہ ہے ہمارے ہاں بھیڑ چال ایک اس پہ جوک بھی ہے کہ ٹیچر نے اپنے بچے سے پوچھا کہ ایک سوال کا جواب دو کہ ایک جگہ پہ یعنی کسی پہاڑی پہ سو بھیڑیں تھیں تو اس میں سے کسی نے ایک بھیڑ کو نکال کے نیچے کر دیا بتاؤ پیچھے کتنی بھیڑیں رہی تو بچے نے کہا ایک بھی نہیں رہے گی کہا ایک کیوں نہیں رہے گی نائنٹی نائن نہیں ہوگی کہا نہیں وہ ساری اس کے پیچھے چل پڑیں گی تو آج ہم انسانوں کا بھی یہ حال ہے عقل سے نہیں سوچتے اللہ کی رہنمائی نہیں جانتے آج شادی مرنا جینا کھانا پینا ہر چیز کو دیکھے یہی بھیڑ چال ہے اور دین کے نام پہ پھر وہی سو سال پرانی تکلیف کہ بتیس روپے نہیں حق میں رہے بتیس روپے کی ایک بوتل نہیں آتی شاید آج آج آپ کہتے شرعی حق مہر بتیس روپے تو یہ کھانا کیا تھا یہ سوا لاکھ کا جوڑا کیا اس کو غیر شرعی کہہ لیں پھر باقی سارے غیر شرعی کام اور ایک شریعت کے نام پر دعا کیجئے اللہ آنکھیں کھول دے اور علم کے ساتھ ہی آنکھیں کھلتی ہیں یا ایوہ اللذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم پیچھے سارے انسانوں کو پکارا تھا تو کہا کہ شاید ایمان والے ناراض نہ ہو جائیں تو یہاں ایمان والوں کو بھی کہہ دی وہی بات جو پیچھے کہی کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں ان کو بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو دیکھیے جو شکر ٹھنڈا پانی پی کے دل سے نکلتا ہے گرم پانی پی کے نہیں نکلتا یہ اللہ کا بات ہے نیکیاں کرو خوب اچھا کھاؤ نیمتے ملے اور شکر کرو ہم جب اللہ تعالیٰ کی نیمتے کھا کر نہ شکری کرتے ہیں نا تب اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اللہ کی طرف سے تم پر اگر کوئی پابندی ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ خون سے اور سور کے گوشت پرہیز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور چیز کا نام لیا ہو ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے آپ دیکھیے کہ اللہ نے پوری شریعت میں صرف چار چیزیں حرام رکھی چونکہ ہمارے اس بارے میں یہ دھیم نہیں اس لیے ہم یہاں ڈیٹیل نہیں کریں گے ہم شروع کے سب پاروں میں عقیدہ اللہ کی محبت اس پہ رکھیں گے جہاں جس کی جگہ آئے گی ان تیس دنوں میں آپ کو وہاں اس جگہ پہ بات کراؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا کہ آپ جب یہاں سے اٹھیں تو پہلے اللہ کو سمجھیں جب ہمیں اللہ کی پہچان نہیں تو حرام چھوڑتے کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ حرام ہے کس کو نہیں پتا کہ اللہ کو نہیں اچھی لگتی بے حیائی کیوں نہیں چھٹتی اللہ کا نہیں پتا یہاں پیار کی باتیں دیکھیے کہ اتنی حرام چیزوں میں اللہ نے پھر بھی چار چیزیں تھی پھر بھی کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں مجبوری ہو تو اس سے بھی تم اپنے آپ کو فیصب کر سکتے ہو تو یہ محبت اللہ کی محسوس کیجیے کہ وہ ہم سے پیار کتنا کرتا ہے اور جہاں یہ مسئلے آتے ہیں جو اس وقت آئے ہیں یہاں لوگ بڑا برا مناتے ہیں اور قرآن کی وایتیں چھپا لیتے ہیں اس لیے کہا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیڑ چڑھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اللہ ملا ترجمہ میں دھوں وہ نظرانے اور وہ کھانے پینے جو اللہ کے کامات کو چھپا کر ملے وہ پیٹ کی آگ ہے قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات بات بات نہ کرے گا یہ کن کی کی ہے ہے اللہ اتنا ناراض ہوگا تم نے میرے دین کا نام لے کر نذرانے قبول کیے بکرے چترے کھانے پینے تم اپنے گھر میں بلا لیے ایک خاندان میں ملتان سائڈ پہ ایک میں نے کسی اپنی کلاس میں ان کا پورا تھوڑا بتایا بھی تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی گھر سے بھی آرٹیکل چھاپا تھا میں نے وہاں سے یہ باتیں پڑھی تھی کہ ملتان میں کوئی درگاہ ہے جس کے اوپر ایک پورا خاندان جو جو ہے ہے ان کا پل رہا آدمی تھا اس نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں کسی کو اور کوئی کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جب بردر ان سے انٹرویو لے رہے تو انہوں نے پوچھا کیوں کہتے وہ دیکھیں ہمارے ایک بردر ہے ان کی وہ چادروں کی دکان ہے لوگ ان سے چادریں خریدتے ہیں اور چادروں کا بزنس چل رہا ہے انہوں نے کہا ٹھیک کا کرتے کیا بعد میں کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جو ہی وہ چڑھا کے جاتے کو بھیجتے ہیں وہ چادر ایسے ہی اٹھا کے کے تہوں پر ڈال واپس بھیج لیتے ہیں ایک چادر میں بار بکتی ہے آپ بھی تو سوچے نا جو اتنی چادریں ڈلتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں قبر تو دب جائے اس کے بوجھ سے کور کہنے کا ایک کا ہوٹل ہے وہاں سے جی لنگر شریف کا کھانا تھا پورا خاندان پل رہا اس ایک درگاہ پہ کہتے ہیں ہمیں کچھ ضرورت نہیں اور ہمارے پاس اگلے کتنے سالوں کا کھانا اور چیزیں اور رسک موجود ہے جو ہم صرف اسے ایک درگاہ کے تو پھیل کھا رہے ہیں کیا کریں اس کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن کے دیکھ لیجئے اللہ کہتا ہے وہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں قیامت کے روز خرگیز اللہ ان سے بات نہ کرے گا نہ ان کو پاک ٹھہرائے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو حق حق ٹھیک ٹھیک کے مطابق کتاب نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے دعا کیجیے اللہ ہماری امت کو شرک سے بچا لے شرک کب چھٹے گا جب اللہ کی پہچان ہوگی اپنی چیز اچھی لگے تو بندہ دوسرے کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں فماس پر اس کو ہائی لائٹ گا پہ کتنا صبر ہے ان کا دیکھیے یہاں کی بے صبری وہاں صبر کروائے گی جو دنیا میں تھوڑے دن صبر کر لے گا نا اس کو وہاں بہت دن صبر نہیں کرنا پڑے گا ان کا حال یہ اگلی ایک بہت ہی اہم ہے دین کا ایک خوبصورت مزاج ہے اگر آپ کل والی ایکٹیویٹی اسلام زی یعنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاید کا ترجمہ سنیں تو تھوڑی سی ہم اس پہ بات کریں گے قبل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ دار اور یتیم اور مسکین اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے نماز قائم کرے زکات دے اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب وہ عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں یہ ہے لوگ یہ ہیں سچے لوگ اور یہی متقی ہیں اس آیت کا ایک نام ہے آیت بر کہتے ہیں اس کو نیکی کی بہت کمپریہنسو قسم کی تعریف بیان کی گئی آج آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے ارد گرد چار قسم کے لوگ ملتے ہیں ایک وہ ہیں جن کو کرمنلز کہا جاتا ہے معاشرے کے بالکل پسے ہوئے لوگ طوائف ہیں یا آپ کہہ لیجئے جیب کترے لٹیرے آپ کا کیا خیال ہے وہ کوئی نیکی نہیں کرتے کرتے ہیں بالکل کبھی آپ نے دیکھا ہوگا طوائفیں انہوں نے فلاں جگہ سبیل لگوا دی وہ بھی نیکی کرتی ہیں جیب کترے کی نظر میں نیکی کیا کہ جو سارا دن مال جمع کیا وہ لا کے رات کو اپنے باس کے ہاتھ میں ایمانداری سے دے دو تاکہ وہ سب کو بانٹے ان کے اندر بھی نیکی ہے یعنی وہ بالکل نیچے ہوتے ہوئے بھی تھوڑی سی نیکی اور کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آپ تھوڑا سا اوپر آتے ہیں تو آپ کو ایک اور طبقہ ملتا ہے وہ کون ہے نہ تین کے نہ تیرہ کے ہاں جو بیچ کے اٹکے ہوئے ہیں نیکیاں بھی کر لیتے ہیں گناہ بھی کر لیتے ہیں نمازیں بھی نہیں چھوڑتے گانے بھی نہیں چھوڑتے جن کو قرآن بھی اچھا لگتا ہے اور دوسرا بھی اچھا لگتا ہے کھلے ملے خلط و عمل صالح و آخر سیاح والی کیفیت ان کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں شریف شرفا لوگ لڑکا بڑا شریف ہے بس وہ کیا ہے کہ وہ کلب نہیں جاتا ویسے گھر میں جو بھی فلم شلم دیکھ لے تو خیر ہوتی ہے سمجھ جائیں یہ دوسرا طبقہ نیکیاں بھی کرتے ہیں مسجدوں میں بھی آپ کو دیکھتے ہیں اور سنما ہال میں بھی دیکھ لیں گے آپ ان کو کوئی بات نہیں دب سمر ہے اور ونٹر ہے اور دھوپ اتنی دور سے آیا بلا آپ اس کو ناروے کے سن میں نہ دکھائیں کیا کہیں گے ناک ڈوب جائے گی اگر پتہ چلے گا کہ ناروے میں کوئی سنما نہیں ہے ہاں یہ کیفیت ایک تیسرا طبقہ ہوتا ہے اس سے اوپر بڑھ کے وہ کون سا ہے ریلیجس طبقہ وہ کون سا ہے ان کے ہاں دین کے ریچولس نماز روزہ حج زکات یہ لوگ بہت زیادہ ریچولس کے پابند ہوتے ہیں داڑھی کتنی اونچی ہو لمبی ہو شلوار کتنی اونچی رکھیں لیکن دیکھا جائے تو اخلاقی طور پہ یہ کبھی کبھی پست ہوتے ہیں سارے نہیں یہ نام نہاد دینداروں کی بات ہے عام دیندار ایسے نہیں ہوتے کیونکہ انفش میں من ہل العلماء سچے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ایک دیکھا گیا کہ جو دین کی طرف آ جاتا ہے موسٹلی وہ ذرا اخلاق کا کمزور ہو جاتا ہے غصے والی باتیں کرتا ہے ان کے نزدیک نیکی کی بس عبادت ہے چوتھا ایک گروہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا intellectuals doctors engineer P H D master C S کیے ہوئے ان کے ہاں نیکی کے یو شوڈ بی پنکچر ایک سیکنڈ اوپر ہو جائے نا یہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں دیکھو دیکھو ٹائم کی پابندی نہیں کی کسی کو بات کہیں گے وہاں جائیں گے نارملی یہ بہت پولائٹ بھی ہوتے ہیں جب آپ کے آئی جی نماز کا وقت پڑھیں نہیں تھینک کہ آئی ایم فائن تم پڑھوں ان کی ہوتی بات نہیں ہوتی چار گروہوں نے نیکی کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا پزل پکڑا ہوا ہے اللہ کہتے ہیں نیکی یہ جو اس میں لکھی ہے یہ نیکیوں کا سلسلہ درخت آپ یہاں ایک ایکٹیویٹی بنائیں گے میں نے اس پہ پچھلے یو کے ٹرپ میں بہت جگہ درج کیے تو میں نے اپنے ڈیسک ٹاپ پہ ان سارے دنوں میں ایک ٹری ٹری بنایا ہوا تھا جس میں آف دا گڈ ڈیڈس آپ سب اس وقت اگر ینگ بچی ہیں خاص طور پہ جو اس کام اس پہ کام کیجیے پوری اسلام کی جتنی نیکیاں نا اس کو پہلے جمع کریں اور اس کا ایک ٹری بنائیں اور اس کو لگائیں کہاں لگانی ہے مثلا جیسے شکر صبر توکل ان کو آپ جڑوں میں لگائیں گی نماز کے ساتھ جو ریلیونٹ ساری چیزیں وہ آپ تنے میں لگائیں اور اوپر جو بڑا جھاڑ سا نا اس میں آپ ہر اچھے ایتھکس لگا دیں اخلاق اثار قربانی محبت تو آپ کا وہ گڈ ڈیڈ کا درخت شاید بہت سارے لوگوں کو موٹیویٹ کرے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پورا دین دے ادھورا دین فائدہ نہیں دیتا آپ کو ایک ٹکڑا چھوٹا سا مل جائے فائدہ نہیں ہوگا اس میں اخلاقیات بھی آ جاتی ہیں اس میں شریعت بھی آتی ہیں شریعت ہماری ان دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہے اس لیے آپ سارے کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو رکھا کریں کہ کیا میں دین کے ایک میں ہوں ایک سبجیکٹ میں hundred by by hundred hundred لے لیں اور دوسرے میں ٹین ہوں تو پاس نہیں ہوں گے نا یہ وہی بات ہے جو پچھلے بارے میں ہم نے میں نبی بادل کتاب میں پڑھی تھی اللہ ہمیں پورے دین کی توفیق دے اس کے بعد اب جو اگلی آئے آ رہی ہے نا ہم اس میں سے صرف ریڈ کریں گے اللہ یہ کہ کہیں اللہ کی کوئی صفت آئے گی کیونکہ ہمارا ابھی موضوع شریعت نہیں ہے ان پاروں میں ہم ابھی عقیدہ کر رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہمیں اسلام کا حسن دکھ رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت سکھاتے ہیں کیسے آئیے دیکھتے ہیں یا اے نا جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلا لیا جائے گا غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے گا عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت سے <coughs> عورت سے قصاص لیا جائے گا اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو یا دیکھے گا جن کا قتل ہوا ہے مقتول کے بارے سے ان کو بھائی کہا جا رہا ہے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم اب ایک دوسرے کے ساتھ نرم رہو تو کیا کرنا ہے اس کو نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا فیصلہ ہونا چاہیے اور قاتل کو لازم ہے کہ سچائی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے یہ تمہارے رب کی طرف سے تحفیف اور رحمت ہے اس پر بھی جو زیادتی کرے اس لیے دردناک سزا ہے عقل اور خیت رکھنے والوں تمہارے لیے اس کا ساس میں زندگی ہے امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے بچ پرہیز کرو گے آج اسلام پر بہت دھبے لگتے ہیں اس میں ایک دھبا یہ بھی ہے کہ لو جی ایک کو تو وہ مارتا ہے قاتل دوسرے کو یہ مارتے ہیں بلڈ جس کو آپ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو ہاں؟ بلڈ منی تو ہوتی ہے ایک اور لفظ دوسرا آتا ہے جس کو قصاص ہم بولتے ہیں کہ قتل کے بدلے میں قتل کو نہیں death penalty sorry death penalty جیسے آپ کے نارمے میں بھی نہیں ہے نا پچھلے دنوں پچھلے سال ایک واقعہ ہوا کتنوں کو اس نے مارا اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ اس کو موت کی سزا نہیں یہ دیتے آپ دیکھیے کہ جب بندہ کفر پہ ہوتا ہے نا اس کو زندگی سے بہت محبت ہوتی ہے اور بعض دفعہ لوگ انسان دوستی کے نام پر انسان پرستی کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں پورا طریقہ سکھا دیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو جھجک ہوگی اگر آپ اس کو نہیں پکڑو گے تو کل وہ کسی اور کو بھی مار دے گا اس لیے اسلام اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہے اگلا حکم جو ہے وہ وسیعت کا ہے کیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وسیعت کرے یہ حق ہے متقی لوگوں پر پھر جنہوں نے وسیعت سنی اور بعد میں اس کو بدل ڈالا اللہ یہ کیا بات ہے مرنے والا وسیعت کرے وصیت کس کی کریں گے مال کی کریں گے تو کیا کوئی متقی مال چھوڑ سکتا ہے دیکھیے اسلام کا آج کیا نظریہ لوگوں کو دیا گیا کہ پیسے والا ہو تو جہنمی اللہ کہہ رہے وسیعت بھی کرو اگر متقی کے پاس پیسہ ہوگا تبھی وسیعت کرے گا تو اصل بات پیسہ ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے عبد بن اتنے امیر تھے جب فوت ہوئے تو ان کے پاس سونا اتنا تھا کہ اس کی بڑے بڑے ٹکڑے جو تھے کاٹ کاٹ کے لوگوں کو بانٹے اس کے باوجود وہ اشرم وشرم میں شامل تھے غریب سے غریب مثال بھی ہے اور دوسری بھی ہے اصل چیز یہ کہ اسلام سکھاتا ہے کہ مال کا استعمال کیا کرتے ہو لہٰذا اس مال کا ہونا یا نہ ہونا انسان کے تقوی سے اس کا کوئی تعلق نہیں بہرحال جب مال چھوڑو تو اس کی وصیت اچھی کرو اگر کوئی غلط کرے تو فائن نہ والنا یا بد نہ ہو اگر وہ غلط وصیت کریں گے تو اس کے بد اس کا گنا جو ہے وہ ان لوگوں پر ہوگا جس کو بدلتے ہیں اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے یا پھر ارادتاً کسی کے حق کسی کی حق تلفی کی ہے کہ وسیعت کرنے والے نے نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یا منو کو دیوالئی علیکم مسیام اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے رمضان کا مہینہ آ گیا کتنوں کا دل دھڑک رہا ابھی سے کچھ فکر میں لگے ہوئے رمضان کے روزے ہیں کیا ہوتے ہیں گیارہ مہینے تھوڑے تو ایک مہینہ سڈا یہ میری صحیح ہے پنجابی اخبار ایک ہمارے گھر جب آتی تھی بچپن چھوٹی سے یاد ہے ایک اشتہار تھا نام بھی کچھ اب مجھے یاد آ رہا ہے لاہور نارکلی میں کوئی دکان تھی ریاض بولز کوئی ایسی تھی چھوٹا سا ایک ایڈ ان کا پورا سال چلتا تھا اور نیچے لکھاتا تھا کہ گیارہ مہینے ہمارے اور ایک آپ کا کہ اب سیل لگی ہوئی یعنی کہ سیل کا لفظ لکھا ہوتا تھا کہ سا اس مہینے میں آپ سیل کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو گیارہ مہینے لوگوں سے سوشلائز کرتے ہو نا تو اس ایک مہینے میں اللہ سے گیٹ کنیکٹڈ ہو جاؤ بس یہ رمضان ٹوٹے ہوئے تعلق جوڑ لو اور اس سے بات مان لو اس کی اس کی بھی ریڈنگ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے الحمدللہ اس پہ بہت بات کی رمضان میں بھی اور پہلے بھی اس سے پہلے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر روزے فرض کیے گئے تھے کیوں اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو لکھ لیں اپنا گول اس سال رمضان سے کیا لینا ہر ایک کا تقوی کا سوری ہر بندے کا روزے کا گول ایک الگ ہوتا ہے کچھ نے تو ویٹ لوز کرنا ہے کوئی کہتا ہے میں نے اس سال دس پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے کوئی کہتا میں نے اس سال جی آم نہیں کھانے کوئی کوئی کچھ کچھ آپ ایک گول گول بنا لیے اور نارویجین میں مول مول کر لیتے ہیں کیا تکوا اللہ مجھے دیکھ رہا اللہ اس واچنگ میں اللہ کی موجودگی کا احساس ان شاء اللہ تعالی آپ اس کے ساتھ جب رہیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو لفظ تقوی جتنی دفعہ آگے آئے گا اس کو آپ ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیں اور اس پہ غور کریں آج اگر آپ اس بارے کے اندر سے تقوی کے لفظ ڈھونڈیں اور تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ کی موجودگی کا احساس ہوگا کیونکہ انسان کو ہمارے سر پہ کھڑا ہو تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں نا اللہ کے دیکھنے کا احساس بھی انشاءاللہ ہمیں میں ٹھیک کرے گا چند مقرر دنوں کے روزے ہیں ڈرتے کیوں شروع ہوں گے تو پورے بھی ہو جائیں گے ہے نا گنتی کے دن ایک ہو گیا اب دو ہو گیا اب چار اب دس ہو گیا پچیس ختم بس اتنا ہی ہے ہاں؟ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو اب آپ بیمار نہ بن جائیں اچھا بیماری کا بھی مجھے ہنسی کیوں آ گئی کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک رمضان میں بیمار ہونے پہ خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں شکر ہے آپ بیماری ٹھیک وقت پہ آئی ہے روزہ نہیں لگنا جی بیمار ہے ایک رو رہا تھا ہائے روزہ میں بیمار ہو گئی ہائے میرے روزے چھٹ جائیں گے تو دونوں کا فرق ہوتا ہے تو آپ نے کون سا بننا پہلا کہ دوسرا ٹھیک ہے الحمد للہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو کوئی کہ چلو جی ہم اس سال ٹور پہ چلے جاتے ہیں رمضان میں تاکہ سفر میں رہیں گے تو روزے نہ رکھیں آپ کی خوشی ہے اللہ کو دلوں کی بھید پتہ ہے یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیا دیں ایک روزے کا فدیا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جب اپنی خوشی سے کچھ بھلائی زیادہ کر لے تو جس کے لیے بہتر ہے کیا ہوا ناپ کے دے تو زیادہ کر لو وہ کہتے ہیں کتنا فدیا دے کیا کریں بھائی آپ روز ایک کتنا کھانا کھاتی ہیں کبھی آپ روٹی کھا رہے ہیں کبھی چاول کھا رہے ہیں جتنا دے سکتے ہیں دے دیں دیکھیے وہی بات نیکیوں میں ناپ تول کے نہ کریں کچھ کا دل بڑا کنجوس ہوتا ہے چاول بھی پکائیں گے تو ناپ کے تول کے کہیں گے کہ ایک دانہ بھی نہ بڑھ جائے کہیں اور خاص طور پہ جب مہمان آ رہے ہو ہاں نہیں نہیں نیکیوں میں کھلے ہاتھ سے نیکیاں پکائیں کھولے کری بڑی بڑی کوئی بات نہیں لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا تو یہی ہے کہ روزہ ہی رکھ لو یہ کیسے کیونکہ رمضان میں ماحول بنا ہوتا ہے تیس روزے آپ بڑے آرام سے رکھ لیں گے بعد میں آپ کو تین بھی اکیلے رکھنے بوجھ لگیں گے اچھے ماحول میں نیکی کرنا آسان ہوتا ہے جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے سچ بتائیں اگر آپ گھر میں ہوتے تو اتنی دیر بیٹھے رہتے بیچ میں آپ نے کتنی دفعہ اٹھنا تھا ہے نا تو یہ فائدہ ہوتا ہے نا روزے کا بھی اور یہاں کے بیٹھ کے سننے کا بھی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہر ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے لہٰذا آپ سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی نہیں کرنا چاہتا اس کو ہائی لائٹ کر لیں یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے یہ عقیدے کی آیت ہے اللہ کا پیار چھلک رہا ہے کوئی ماں اپنے بچے پہ مشکل نہیں ڈالتی اللہ کیسے مشکل ڈالے یہ روزہ مشکل نہیں ہے اس پہ ایک لیکچر میں نے دیا ان ویلکم رمضان میں کہ اللہ نے جو یہ مشکل ڈالی ہے اس میں تمہارے پیٹ کا کتنا فائدہ تمہارے جگر کا کتنا فائدہ تمہارے لنگس کا کتنا فائدہ ہے اس لیے تمہیں یہ طریقہ بتایا جا رہا تھا کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو وَلَعَلَّكُمْ اللہ اور شکر گزار بن جاؤ یعنی عید کی تکبیرات کی طرف اشارہ عید کی نماز کی طرف اشارہ اور اس دور قرآن کے پورا ہونے کا ان پہ شکر بھی کرنا تکمیل کی دعا میں آ کر کتنا اللہ کو پیار ہے اپنے بندے سے اور قرآن سے اور رمضان سے روزے تو رکھو گے ہی لیکن دیکھو بے روح روزے نہ رکھنا بلکہ دعاؤں سے بھرے ہوئے روزے وَإِذَا سال اگائے امی فَإِنِّي قریب ارے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں ان سے قریبی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں یہ بات انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالے اللہ قریب ہے ہے کیسے قریب قریب اپنی اپنی اپنے علم سے سے معرفت آج کل بھی کر رہے ہیں دعاؤں کی صورت میں میں نے ابھی یہ آج پڑھی تو مجھے کیا یاد آیا مجھے نام نہیں آتا لیکن میں نے کچھ لوگوں میں دیکھا کہ بچوں کی مائیں بچے کے پاس ایک چھوٹا سا پرزا رکھ دیتے ہیں نام کسی کو پتا ہو تو بتا دیں وہ صرف ایک قسم کا سپیکر ہی ہوتا ہے اور ماں کے پاس اس کا دوسرا ہے ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے ماں کام بھی کر رہی ہے سویا بچہ اٹھتا ہے نا چو چو کرتا ہے تو ماں بھاگی اوپر جاتی ہے وہ اٹھ گیا کیا کہتے ہیں اس کو ہوتا ہے ادھر کے نہیں بیبی بچوں کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے نا مانیٹر دیکھیے نا ماشاء اللہ علم کی حد اللہ ایسے علم میں دوسروں میں بھی کرے آن لائن سے جواب آ گیا ہے اور یہ کہاں سے آئے میں منا پر نیند لگتی ہے میرا اللہ یہ کہنے دس ہے مانیٹر کہتے ہیں نا بس میں نے یہ قریب کو سوچا تھا ماں کہتی بچے میں تیرے قریب ہوں جاگتے کو تو چھوڑتی نہیں سوتے کے پاس بھی مانیٹر رکھ کے آتی ہے تو آپ سوچیے کہ اللہ نے کتنے انتظام کیا کبھی اللہ کا کوئی محسوس کرے کبھی کسی دکھ میں آپ پکار کے دیکھیں یقین کریں اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج دے گا آپ کے لیے ماشاء اللہ اور ان پہ اضافہ ہے کہ آپ تو ویڈیو مانیٹر بھی ہیں یہ بھی دیکھ لو بچے نے کروٹ بدلی ہے کہ نہیں گر تو نہیں پڑ اسی میں تو کھوئے ہوئے ہیں اللہ ہی یقین کریں یہ چیزیں جو ہمیں جابز کر کے اور اور کمانے پہ کریں گے وہ مانیٹر اب اتنا مہنگا اب دیکھیں ویڈیو کے بعد کل سینسر بھی ہوگا چوتھے مل کے نیچے کو سلو موشن لگی ہوگی ماں آگے چل پڑے گی اور بھاگے پھر کہتے ہم افورڈ نہیں کرتے دو بچے خوشحال گھرانا تیسرا افورڈ نہیں ہوتا کیونکہ اتنے مانیٹر ہم لے نہیں سکتے چھوڑ دیجیے خود بھی سادہ رہے بچوں کو ساتھ لیکن یہ میں مانیٹرز کے خلاف بات نہیں کر رہی صرف آپ کو ایک ہے ماشاء اللہ اور بھی پھر ہیٹ میں اضافہ کر دے ہیٹ مانیٹر بھی ہے کہ ہیٹ ٹھیک ہے بچے کو گرمی تو نہیں لگ رہی پسینہ تو نہیں آ رہا سچی نہیں بات کہ ہم نے اس دنیا کو جنت بنانے کا سوچ لیا وہاں کبھی کبھی سوچ کے تو دیکھیں اللہ اکبر اوہل لکم لیلت السیام الرفس الى نسائکم تمہارے لئے روزے کے زم... روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو رات کی سیاہی رات کی سیاہی کی دھاری سے صبح کی دھاری نمایاں نظر آنے لگے تم کو رات کی سیاہی کی دھاری سے صبح کی سفیدی کی دھاری نمایاں نظر آ جائے تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے صحبت نہ کرو یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ان کے قریب نہ پٹکنا اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں پارے کے شروع میں میں نے ایک بات بولی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے تو وہی باتیں آپ بھی مانتے تھے جو کہ یہود کی شریعت میں تھی جیسے کہ قبلے کی بات ہوئی یہاں روزے میں بھی اسی کو نوٹ کیجیے گا یہود اب نصارہ کا جو روزہ ہے وہ چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے یعنی بیچ میں ایک دفعہ آپ بس اگر افطاری کرتے ہیں تو رات کو بھی آپ کو ایسا ہی ہوگا اسلام کے دور میں جب شروع کا دور تھا تو ہمارے اوپر بھی وہی یہود والے ہی روزے تھے اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے چڑ میں آ کے چینج نہیں کرائی کہ نہیں جی یہ تو ہماری یہودیوں سے ملاوٹ ہو جائے گی اور ملیں گے لیکن کچھ لوگوں سے یہ چیز مشکل ہوئی کہ رات کے وقت بھی نہ کھائے پیے رات کے وقت بھی شوہر بیوی کا تعلق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کی اجازت دے دی یہ اللہ کا پیار ہے بے پابندیاں نہیں لگاتا اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ یہاں شوہر اور بیوی کے تعلق کو بڑی خوبصورت لفظوں میں پیش کیا کہ ہن نہ لباس اللہ یہ تمہارا لباس ہے لباس کیا کرتا ہے ہمارے اب ڈھانپتا ہے ہمیں گرمی سردی سے بچاتا ہے یہی شوہر کا بیوی اور بیوی کے لیے کام ہے ایک دوسرے کا دکھ سکھ کا کام آئے ایک دوسرے کی برائی نہ کریں کو برائی دیکھیں تو اکیلے میں بتائیں پھر لباس ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے شوہر کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرے کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ اس کی سائٹ لے بیوی کو بھی نہیں چاہیے کہ میکے میں جا کے اس کی برائی کرے اس طرح دیکھیے کہ لباس ہمارے قد و کامت کے برابر ہے تو شادی میں بھی قد و کامت اور اپنا کف دیکھنا چاہیے میں سوچتی ہوں کہ اور کوئی بھی جملہ قرآن میں شوہر بیوی کے لیے نہ ہوتا اور صرف یہ ہوتا تو خوبصورت تھا کہ یہ کتنا پیارا لفظ ہے اس طرح ایک دوسرے کے ہو ایک اور چیز جو آج صرف دیکھنے میں آتی ہے جس پہ عمل نہیں ہوتا وہ کیا ہے کہ لباس جسم کے ساتھ ساتھ رہتا ہے نا یہ تو نہیں کہ لباس الگ پڑے اور انسان الگ ہو تو شوہر بیوی کو بھی ساتھ رہنا چاہیے کسی نام پہ ویزے کا نام کہہ لیں ادھر کی بات ادھر کی بات جاب کرتے ہیں بچے اللہ اللہ کسی جگہ ایسے حالات پیدا کر دے بلا وجہ شادی کے بعد شوہر بیوی کو دور نہیں رہنا چاہیے ورنہ کیا ہوگا دوسری آ دے گی وہاں آپ دیکھیے کہ نئی بیوی جو ہوتی ہے نا وہ نئے لباس کی طرح ہوتی ہے چھپتا بڑا نیا کپڑا خوبصورت بڑا لگ رہا ہوتا ہے دور دور سے پرانی بیوی پرانے لباس کی طرح کمفرٹیبل تو پرانی بہتر ہے ساتھ رہیں تاکہ آپ کے شوہر کسی اور چیز کی طرف نہ دیکھیں ہاں پھر اسی طرح دیکھیں کہ اس میں شوہر بیوی کے تعلق کو اللہ نے کیسے خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کیا کہ کس طرح انسان کا ٹینشن ریلیز ہوتا ہے کس طرح آساب کا تناؤ ختم ہوتا ہے اللہ نے اس کو عبادت کہہ دیا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں کیا یہ عبادت ہے کہاں اگر غیر جگہ پہ کرتے تو کیا گناہ نہ ہوتا کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ مالک اس کا ہر حکم جو مشکل نہیں ہے کچھ حکم خوبصورت ہیں جیسے کھانے کا حکم تھا یہاں بیوی شوہر کا تعلق ہے آپ نے بلکہ رغبت دلائی اس چیز کی تو لہٰذا اسلام کو جب قریب سے دیکھتے ہیں تو اس پہ پوری تصویر ہمیں دکھ جاتی ہے پھر اس کے بعد فرمایا اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ روا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے اس کو اس غرض سے پیش کرو کہ وہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ جانتے بوجھتے ظلم کے طریقے سے کھانے کا موقع دے دیکھیے روزوں کے تذکرے کے ساتھ ہی حرام مال کھانے سے روکا گیا کیوں کیونکہ رمضان میں ایک مہینہ حلال سے رکنا ہے تاکہ گیارہ مہینے حرام سے رک جاؤ یا سلون نیل اہل اے نبی لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں اربوں میں چاند کے ساتھ بڑے شگون تھے چڑھتے چاند کو بڑی برکت والا کہتے اترتے چاند کو برا کہتے شادی بیاہ منگنی کچھ کرنی ہوتی تو یکم سے لے کے چودہ تک کرتے چودہ سے اٹھائیس تک پیچھے والے دنوں میں شادی نہ کرتے کہتے نہیں یہ چاند گھٹ رہا تو یہ منحوسیت ہوگی اسی طرح کے اور بہت سارے توہم تھے اللہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں یہ تاریخوں کی باتیں اور حج کی ہیں ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے آؤ نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی سے بچے لکھیے اس کو ہائی لائٹ کریں کیا میں اللہ کی ناراضگی سے بچتی ہوں آپ نے آج کے اس بارے کے ساتھ اپنے آپ کو یہ سوچ دینی ہے ایک چوبیس گھنٹے ہی کیوں نہ رکھ لیں چار بج کے تین منٹ ہو گئے اس سے لے کر آگے تک آپ سوچئے کہ کیا واقعی میں اپنے رب کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں بس تم اپنے گھروں میں دروازوں ہی سے آیا کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شرط کہ تمہیں فلاں نصیب ہو جائے اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دشمنوں کو چنگم پیش کرے اور دشمنوں کے سامنے وہ پھول پیش کرے دشمنوں کے زخموں پہ پٹیاں باندھے آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں جی جہاد صرف نفس کا ہے دشمنی کوئی نہیں نہیں یہ اسلام ٹیررزم اللہ کہتے ہیں کیوں اپولوجیٹک ہوتے ہو وہ جب کوئی آئے تمہیں مارنے تو تم بھی اسے کرو ہر ہاں، زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اور مسجد حرام کے قریب جب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تکلف ان کو مارو کیسے کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے اور رحم والا دشمنوں کے ساتھ بھی معافی کا معاملہ کرو اگر اللہ کا رحم چاہیے آپ نے غور کرنا اللہ کی صفات پہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا پس جو تم پر ہاتھ اٹھائے تم بھی اس پر ہاتھ اٹھاؤ البتہ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جس کی حدوں کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں آپ اس بارے میں ایک چیز نوٹ کریے گا کہ حدود اللہ کی بہت بات ہے امت وسط کو کو لازم ہے کہ حدود اللہ پکڑے جب انسان اللہ کی حدوں سے دور جاتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کے دین کے کام نہیں کرتا اس لیے دین کا کام ہو کہ دنیا کا اللہ کی حدوں سے دور رہنا سبیل اللہ ولا ونفی کو ملا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے خرچ کرو ایسا نہ ہو کہ تم امیر ہو اور اسلام غریب ہو آج لگتا ہے ایسا ہمارے گھر دیکھ لیجیے اور اسلام کا گھر دیکھ لیجیے اللہ کی خوش ندی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو اور اگر کہیں تم گھر جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس بنا پر اپنا سر مڈالے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو وہ اپنی قدرت کے مطابق قربانی دے اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھ لے یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو اللہ کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے حج کے مہینے سب کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے چلے جو مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل کوئی بد عملی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ ہو جو نیک کام تم کرو گے اللہ کو اس کا خوب پتا ہے سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زیادہ میری نہ فرمانی سے بچو یہ حج اربوں میں حج جو تھا نا وہ ایک رسم بن چکی تھی میلہ بن چکا تھا گھومتے پھرتے کھاتے پیتے تھے حج کر کے آ جاتے تھے اللہ کہتے نہیں حج سے تقوا لے کے آؤ حج کے سفر میں علم بہت فائدہ دیتا ہے آپ کیسے پتا چلے آپ کو کہ آپ کا حج قبول ہوا ہے لوگ کہتے ہیں وہ بعد میں نیلے رنگ کا اللہ لکھا دکھے آنکھوں کے سامنے تو وہ قبول نہیں ہوا اور سرخ دکھے تو قبول ہے میں سوچی انہوں نے بلڈ ویسل سے یہ مثال لے لی کہ جس میں سرخ نالیاں جو ہوتی ہیں وہ صاف خون کی ہوتی ہیں اور گندی نہیں لگی ہیں مجھے بس ایک بات پتا کہ آپ کے حج کی اور آپ کے دار قرآن کی اور آپ کے رمضان کی قبولیت کی ایک علامت ہے کہ آپ کا دل گناہوں سے ہٹ کرنے کو ہو کرنے کو گا انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں گے یہ تقوی ہمیں دے دے اور اس کے بعد آخری آیتیں ہمارے آج کے سیشن کی نہیں علیکم جنا ہن فتل اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے رہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کوئی حرج نہیں اگر حج کے سفر میں انسان تھوڑا بہت کوئی دنیاوی فائدہ بھی لے پھر جب عرفات سے چلو تو مشر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تم کو ہدایت بخشی دیکھیے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جس طرح اللہ نے کہا ذکر کے نام پہ من مانے طریقے نہیں اختیار کرنے ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور اہم فرمانے والا ہے پھر جب اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے ابا و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے اسی طرح اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی دنیا اے اللہ بس مجھے دنیا میں دے دے اے اللہ میں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں دعا کیجیے اللہ میں ان میں نہ کرے دیکھیے حسنا کا لفظ نہیں آخر میں یعنی مل جائے حرام سے ملے حلال سے ملے جائز نہ جائز بس مل جائے لیکن اس کے بارک سمن عذاب یقول اور کوئی ایسا جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آپ کے یعنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق اپنا حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی دو کردار ہیں ایک دنیا کو چاہنے والا حج پہ بھی جائے گا تو دنیا دعائیں کرائے گا تو دنیا کی جائے گا تو بازاروں میں گھوم کے کے کے کے سونا چاندی کر بدل چوڑیاں نہیں لے آ جائے گا سسرال والوں کے لیے زیور توحفے خرید خراد کے آ جائے گا کئی لوگ ہیں حج سے بھی ہدایت اور تکوا لینے کے بجائے یہی لے کے آتے ہیں تو اللہ سے بڑی آجزی کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ رب بنا تینا پھر دنیا حسنا وفی الاخرتی حسنت وقنا عذاب النار یہاں پہ آج کا ہمارا سیشن پورا ہوا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرتے ہیں کہ اس نے ہمارا ٹارگیٹ آج کا پورا کرایا اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو کل ملیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و ایہا کرنا دیکھیں کچھ بریک ہے ان کے لیے کچھ کھانا وانا جی, جی۔ چلیے جزاک اللہ خیر آن لائن ادھر سے بند کر دیں کوئی بات اب صرف میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں پوچھنا چاہیں چند ایک آدھا منٹ تو لے لیجیے بار بار کا سننا فائدہ دیتا ہے الحمد للہ چلیے اب تو وہی بات ہے نا کہ تہوں پہ تہیں لگتی جاتی ہیں جی الحمد للہ تھا الحمد للہ بس اللہ سے دعا کیجیے کہ فرسٹ کم فرسٹ کی بیس پہ ہم یہ کام کرتے رہے تو ٹھیک ہے آپ لوگ پھر اپنا اگلا سیشن کنٹینیو کیجیے ان شاء اللہ کل ملیں جی الحمد للہ نیا اینگل ہر سال اللہ نے چاہا تو جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، ہے آپ سب لوگوں کے لیے الحمدللہ چلیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ماشاءاللہ ایک بڑا زبردست پارہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا اور بہت سارے اس کے اندر احکامات پڑے ہیں بالکل کیسا فیل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو ایسا ہے نا کہ اب جیسے ہمیں ایک رسپانسبلٹی ملی ہے تو اس کی جو امپورٹنٹ ڈیوٹیز ہیں تو ان کی بھی ایکسپلینیشن کی جا رہی ہے کہ اس کو ایسے کرنا ہے صحیح صحیح طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور یہی چیز ہم نے پہلے پارے میں پڑھا نا کہ جو عبادت کا طریقہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی صحیح سکھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحیح چلیے الحمد للہ امن نیڈ بالکل صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے قرآن کا ہر لفظ ہی ایسا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو M N zero two nine آپ کو ان شاء اللہ شیئرنگ کا موقع میں بالکل جب ہم کلاس اینڈ اپ کرنے لگیں گے نا ان شاء اللہ پھر میں آپ کو دوں گی مین وائل ہم یہاں پر تھوڑا سا اپنے فرسٹ پارے کی چیک لسٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ریڈی ہیں اس کے لیے جی فرسٹ پارے کی چیک لسٹ آپ کی بیچ میں رہ گئی تھی نا تھوڑا سا اسٹارٹنگ میں تو ہم تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں صحیح ہے چلیں اچھا ہم نے اس کوشچن تک آ گئے تھے کہ عقیدے کے بارے میں آپ نے کتنی آیات نوٹ کری ہیں جی ایز اے ہول پورے پارے میں آپ نے عقیدے کے حساب سے کتنی آیات نوٹ کری اس کے نمبر ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر انسان ایک اپنی ہی سمجھ سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم آہستہ آہستہ ہی سیکھیں گے ایز اے ہول پورے پارے میں آپ نے کتنی آیات نوٹ کری جو عقیدے سے متعلق ہیں جی نو وائز آواز میرے پاس تو بالکل کلیئر آ رہی ہے جی سیونٹی فائیو سیون اچھا اور باقی سب لوگ چلیں جلدی سے بتائیے آپ لوگ سیونٹی فائیو آپ لوگوں نے نوٹ کیے ہیں تھرٹی نوٹ کیے ہیں one hundred and one note کیے ہیں فائیو نوٹ کیے ہیں اچھا الحمد للہ ماشاء اللہ دیکھیں کہ میں بھی جب اس کو نوٹ کرنے بیٹھی تو مجھے بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ میں کیسے کس کس آیت کو نوٹ کروں کس کو نہ کروں کیونکہ الحمد للہ عقیدہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے نا تو اچھا یہ بتائیں عقیدے میں کیا کیا ٹاپک ہیں کیونکہ جب ہمیں ٹاپک یاد رہیں گے تو ہی ہم اپنے عمل کو صحیح کر سکتے ہیں بتائیں کون سے ٹاپک آپ نے فرسٹ بارے میں نوٹ کیے جن کا تعلق عقیدے سے تھا جی کون سے ایسے ٹاپک تھے کہ جن کو آپ نے نوٹس کیا ایمان باللہ تھا بالکل ٹھیک ہے بالکل اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اوپر پکا یقین اور اس کے اندر سارا تقوی اور توکل یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے سمیع اور علیم اور وسیر ہونے کا یقین یہ ساری کی ساری چیزیں توحید بالکل بالکل شرک کے بارے میں بھی ہم نے اس کو اسی میں لیا ایمان بالرسول رسول بھی آپ نے دیکھا ویری گڈ بالکل ٹھیک ہے آخرت کے اوپر ایمان یہ بھی بہت امپورٹنٹ کمپنیٹ ہم نے دیکھا بالکل ٹھیک ہے اور اور کیا دیکھا آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات ٹھیک ہے الحمد اور اسی طرح سے ہم نے جہنم اور جنت کو دیکھا وہ بھی عقیدے کے اندر ہی آتا ہے نا جہنم کے بارے میں بھی آیا اور جنت کے بارے میں بھی آیا تقدیر پر ایمان بالکل بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے صحیح لکھا صحیح اور اسی طرح ہم دعا کو بھی دیکھتے ہیں نا جب دعا کی بھی بات آتی ہے تو وہ بھی عقیدے کے اندر آتی ہے کیونکہ ہم صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ ساری وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آ جاتی ہے آل از ریلیٹڈ ٹو عقیدہ بالکل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کتابوں پر بھی ایمان ملائکہ پر ایمان اور ایک اور بھی ہم نے فرشتے فرشتوں کا بھی ذکر پڑھا تھا نا فرشت بارے میں وہ بھی عقیدے میں آتا ہے تو اب ہم اپنے عمل کو کیسے کریں گے صحیح کہ تقوا توکل ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے لیے اور پھر کیا کریں گے اور آپ لوگ اپنے پلیز ضرور پوائنٹ لکھیں کیونکہ کوشچن آپ لوگوں سے بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں کہ کیا آپ لوگوں نے سوچا کہ اپنے عمل کو کیسے بہتر کریں گے اس عقیدے کو جان کر جیسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہمارا ایک ریلیشن ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے نا جب ایمان لے کر آئے ہیں تو پھر ان کی بات کو بھی سننا ہے سننا کو فالو کرنا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہے انشاءاللہ بالکل تیز کیا بالکل بالکل تو انشاءاللہ ہر ہر عمل میں کوشش کریں گے پورے دن میں ہر عمل کو سنت کے مطابق کریں کھائیں پئیں کچھ بھی کریں پانی پئیں کسی سے بات کریں ہمارا اٹھنا بیٹھنا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے تو کیسے ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے تقوا کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ویری گڈ اچھا ہم نے اب دیکھا کہ عبادات بھی کچھ یہاں پر مینشنڈ ہیں تو آپ لوگ یہ بتائیں کتنی عبادات آپ لوگوں نے نوٹس کریں جی کتنی عبادات کو آپ لوگوں نے نوٹس کیا جی کتنی عبادات کو آپ لوگوں نے نوٹس کیا یعنی کتنی آیاز بھی لکھی ہے پہلے اور پھر اس کے بعد بتائیے کون کون سے ٹاپکس کو آپ لوگوں نے دیکھا جی نماز صلاح روزہ دعا زکوٰۃ بالکل بالکل صدقہ ہے نا صدقہ بھی ہے صبر کا ہم نے فقدان ہے یہ بات صحیح ہے اور شیطان کرنے نہیں دیتا جبکہ صبر ہمارے پورے دین کا ایک کیا کہنا چاہیے ایک روح ہے کیا ہے کہ آپ لوگ اللہ کا ذکر حج ویری گڈ حج بھی تھا اس کے اندر بالکل بالکل صحیح اس طرح ہم نے دیکھا بھی نا کہ قرآن کی تلاوت بھی تو قرآن کا علم سیکھنا قرآن کی تلاوت سیون آیت بر لیکن یہ آیت بر تو سسٹر اس میں آئی ہے آیت بر تو ہمیں نمبر ٹو میں پڑھی ہے خلاصہ دین کا صبر ہے بالکل سمینا و تانا بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے اجتماعی جماعت کے بارے میں پڑھا نا نماز اجتماعیت کے ساتھ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس حکم پر بھی عمل کریں اچھے طریقے سے انشاءاللہ ٹھیک عیسار قربانی اللہ کا حکم ہر حکم ہی عبادت ہے بالکل یہ بات درست ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ بتائیں کہ اخلاق میں کیا آپ لوگوں نے دیکھا جی اخلاق میں چلیں بتائیں چلیں یہ بھی بتائیں ٹاپک کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی ہو جائے گا کہ آپ لوگ یہ بھی بتائیں کہ میں نے اس کو دیکھا اور اب میں نے اس کی وجہ سے اپنے اندر یہ اصلاح کرنی ہے تو اخلاق کے اندر کیا ٹاپک دیکھا جی امر بالمعروف ٹھیک ہے یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک اچھا عمل ہے اچھی بات کہنی ہے بالکل یہ ہمیں ایکٹیویٹی بھی دی گئی تھی نا آپ لوگوں نے کی وہ جی سسٹرز آپ لوگوں نے کی وہ ایکٹیویٹی استاذہ نے کہا تھا اچھی بات کہنی ہے چلانا نہیں ہے غصہ نہیں کرنا بچوں کے ساتھ کتنا صبر کرنا پڑا ہوگا ہم سب کو جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے کریں بالکل ٹھیک ہے صبر تقوی رسپیکٹ کرنا بھی ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی بھی رسپیکٹ کریں جیسے ہم بنی اسرائیل کے عمل کو دیکھ رہے ہیں تو کتنے ڈس رسپیکٹفل تھے جی ہم بھی ہونا بالکل پیشنٹ الحمد للہ چلیں اچھی بات ہے تو کل سب حیران ہی ہو گئے ہوں گے ہمارا یہ رویہ دیکھ کے کیا خیال ہے نہیں درگزر کرنا دوسروں کو غصہ نہیں کرنا ڈیلی ڈیلنگ میں اخلاق صبر ہمبل ایک دو دفعہ بیٹھے بہت زیادہ دفعہ سے یہاں پر ایک دو دفعہ تک منیمائز ہو گیا تو انشاءاللہ یہ بھی ایک دو دفعہ سے بالکل نل پہ آ جائے گا جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی کریں بالکل ٹھیک بالکل جی، بالکل ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات میں ہم نے کیا دیکھا جی بتائیے حقوق ویری گڈ یہ معاملات میں آ رہی ہے بات ٹھیک ہے اچھا بہت سارے آئے جو ہم اس میں سے ملٹیپل سیکشنز میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے عبادات میں کچھ چیزیں دعا عبادات میں آتی ہے تو وہ عقیدے کا بھی حصہ بن جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس میں اچھا پڑوسیوں کے حقوق ہیں میں اپنے اندر صبر کو بڑھانا ہے بالکل انشاءاللہ میں نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک یہ بہت امپورٹنٹ ہے رمضان آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو نوکر ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی کریں ٹھیک ہے نا کہ ہم ان کے کام میں کچھ نہ کچھ کمی کر دیں کچھ ان کے ساتھ ہاتھ بٹا لیں تو یہ ہمارا اچھا عمل ہو جائے گا نا جو خود کھائیں نوکروں کو بھی وہی دیں تقوی کے ساتھ اس نے اخلاق درگزر نوکروں کے کپڑوں کا خیال رکھنا بالکل اسی طرح سے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے دھوکہ نہیں دینا نہ اللہ رب العزت کے ساتھ کو ہم دھوکہ تو دے ہی نہیں سکتے لیکن اپنے طرف سے بھی we have to be true to everyone انسانوں کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں دینا سب سے نرم بات کرنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل بالکل ٹرائی ڈاؤن ٹرو والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا بالکل بالکل صحیح اچھا آیات تدبر ہم نے دیکھی تھی ٹھیک ہے اور اس کو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے لکھا ہوگا اپنے پاس صحیح اور جو ہمیں ذکر دیا گیا تھا وہ الحمد تھا اور الحمد للہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس کو تو کہتے ہی انسان کا دل کتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ دل سے نکلے ہے نا جیسے آج ہم نے پارٹ نمبر ٹو میں بھی کیا پڑھا ہے کہ جب ایمان والے کو کھانے کے لیے بتایا گیا کہ تم بھی پاک چیزیں کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی تو ساتھ میں بتا دیا کہ ایمان والا کیا کرتا ہے کہ اس کا جواب شکر کے ساتھ دیتا ہے وہ جو بھی کھاتا پیتا ہے اس کے دل سے بس شکر ہی نکلتا ہے بالکل وہ قزا کا جال نا متن وسن یہ شاء اللہ سیکنڈ نمبر بھی پارا کریں گے نا اس کا تھوڑا بہت ریکیپ تو اس میں میں آپ لوگ سے پوچھتی ہوں اچھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے اس چیک لسٹ کے اندر آج کی سنت بھی یہاں لکھی ہوئی تھی کہ نئے چاند کو دیکھ کر مستون دعا پہنی ہے اب جن کو یاد نہیں ہے وہ ضرور اس کا کوئی کارڈ اپنے پاس رکھیں یا کتاب میں ضرور اس کے اوپر مارک رکھیں کیونکہ الحمد ابھی رمضان کا چاند ہوپ فلی اگر اللہ نے چاہا تو دیکھنے کو ملے گا اگر تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ریڈ کریں اور یہ تو خیر کبھی بھی ریڈ کیا جا سکتا ہے کبھی بھی چاند پر نظر پڑے تو اس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں صحیح چلیں الحمد للہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ باقی سارے عملی کام محاسبہ یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے سسٹر اپنے آپ سے انسان کوشچن آنسر کرتا رہے کیونکہ یہی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ جو رزق جو رزق کھائیں اس سے ملنے والی انرجی کو دین کے کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ تو پھر اوروں کو بھی اس سے موٹیویشن ملے گی نا چلیں الحمد للہ اب آ جاتے تھوڑے سے ہی منٹ ہیں ان شاء اللہ پھر میں انشاءاللہ sister M N zero two nine آپ کو مائک دوں گی آپ ضرور آئیے گا مائک پر ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا اپنے پارے نمبر ٹو کو دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے اس کے اندر کیا سیکھا ہے ٹھیک ہے چلیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کا مین ٹاپک ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے آپ لوگوں نے سب نے نوٹ کیا کہ اس کا مین ٹاپک کیا ہے پہلے پارے میں ہمیں دکھایا ہے شکر شکر انسان کو بہت ساری چیزوں میں آسانی کر دیتی ہے اور اب کیا آ رہا ہے اب ایک بڑی بڑی چیز آ رہی ہے ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے نا رسپانسبلٹی رسپانسبلٹی ہے اس پارے کا جو ایک مرکزی خیال ہے جو اس کا تھیم ہے ہے نا تو اب ساری جتنے بھی ہمارے پاس یہ احکامات آگے آ رہے ہیں نا تو ہمیں ان کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے کرنا ہے اب دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کو آپ کے گھر آپ کو اپنے گھر میں کسی چیز کا رسپانسبل بنا دے کہ آپ یہاں بیٹھیں ایک گھنٹے یا دو گھنٹے میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گی تو کیا ہوتا ہے آپ بتائیں کیا ہوتا ہے صرف ون اور ٹو آورس کی بات ہو اور آپ کو کوئی اپنے گھر میں ایز اے ریسپانسبل پرسن بنا کے چلا جائے تو ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں موسٹ پروبیبلی وہاں سے اٹھتے بھی نہیں ہیں ہے نا اور چونکتے رہتے ہیں بالکل صحیح ہلکی سی چیز سے بچوں کو دیکھنا ان کے اگر ہے تو یا ان کے گھر کی کسی بھی چیز کو نوکروں کو دیکھنا ہے تو وہ بھی بی اویئر اور پھر ایکسٹرا کیئرفل ہو جاتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ یعنی ساری فوکس اور اٹینشن وہیں ہو جاتی ہے ہے نا تو یہ سارے جتنے بھی احکامات ہیں یہ ہم سے فل اٹینشن اور فل فوکس مانگ رہے ہیں بالکل ذمہ داری مانگ رہے ہیں ہم سب سے اور ویسے بھی امت وسط کیا جانتے ہیں آپ امت وسط کے بارے میں الحمد یہ ہمارا لقب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ ہمارے اس لقب کا کیا مطلب ہے کون ہیں ہم لوگ بہترین لوگ اور بہترین لوگ کون ہوتے ہیں مڈل امت القیامت بالکل ماڈریٹ امت ہر کام میں نہ زیادتی نہ کمی بلکہ متوسط جیسے دل سب سے اچھی امت بیلنسڈ نیکی کا حکم یہ تو ان کا کام ہے بالکل دین پر ذمہ دار ہے ان کا تک پہنچانے والی امت بالکل درمیان کا رابطہ کروانے والے بالکل یہ ڈیفینیشن مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ ہم واسطہ ہیں اسلام اور دوسرے لوگوں کے درمیان تو لٹرلی اگر یہ واسطہ ہمیں بنائے اللہ تعالیٰ تو کیسا کمزور واسطہ بنے ہوئے ہم لوگ یہ ہم پر ہے کہ ہم کیسے بنتے ہیں نا مسلمانوں کو اللہ پاک میں امت وسط بنایا اللہ کا پیغام کو آگے پہنچانا الحمد للہ دس از اے رسپانسبلٹی جو اللہ نے سائن کری ہے اگر آج آئی یا ہماری کوئی بھی رسپیکٹفل پرسنالٹی والدین ہو یا شوہر ہوں ہمیں کوئی خاص رسپانسبلٹی دے دیتے ہیں کہ آپ نے میرے یہ کام کر دینا ہے کیسا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں آپ لوگ بتائیں چلیں اگر استاذ ہمیں کوئی کام دے دیتی ہیں کہ آپ نے یہ کر کے آنا ہے کیا ہوتا ہے پھر دوسروں کو نیکی کا حکم دینے والی امت ہے ہر معاملے بیلنسڈ اینڈ بیسٹ ہے ان آل دنیا دین بالکل مضبوط گرا ہونی چاہ ہونا گرا ہونی چاہیے ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں اور فرسٹ پریفرنس پہ کرتے ہیں نہیں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کرتے ہیں کام کو اچھا کریں گے بالکل نو ایکسٹریمزم ہاں خوشی سے کرتے ہیں پورا کرنے کی کوشش ہوتی ہے بہت اچھا اور خوشی کتنی ہوتی ہے نا کتنا ہی مشکل ہو مگر کرنا ہے بس فیل اللہ نے ہمیں یہ رسپانسبلٹی دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی مدد دے کہ ہم یہ سب کام کریں سوچ ہوتی ہے ارادہ پھر کوشش کرتے ہیں اسے کرنے کی بالکل ہر حال میں کرنے کی کوشش ہے بالکل صحیح بات اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ مین مین ٹاپکس کو ہی دیکھیں گے یہاں پہ استاد نے ہمیں ایک آیت بھی ہائی لائٹ کرائی تھی کہ فلاں اللہ تحت تو یہ بتائیں کہ اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی پوری نعمت کو تمام کر دوں آئی نمبر ون ففٹی اور تاکہ تم ہدایت پاؤ جی اس سے کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ اب جو رسپانسبلٹی اتنی بڑی ملی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے سب سے بڑے رب کا خوف ہونا ضروری ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے سے خوف نکل جائیں ہے نا لوگوں کا ڈر نکل جائے ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے گا جب اتنی بڑی چیز آ جائے گی جب چھوٹی چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا ہے نا بالکل لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو اللہ کا خوف سب پر حاوی کو اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے ہر لمحے یعنی ایسا ایک محاذے کی کیفیت ہو جاتی ہے نا کہ کہیں ہم کچھ بھی خریدیں کسی سے بات کریں یا کسی سے کوئی بھی معاملہ کریں ایک دم سوچوں اچھا میں ایسا کروں تو اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے اچھا ایسا تو نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی اچھے والی لسٹ سے نکل جاؤں گی میں ایک تو کوشش ہے کہ میں اس میں رہوں سوچیں اللہ دیکھ رہا ہے بالکل دنیا کی پیروی نہیں کرنی بالکل بالکل بالکل ٹھیک ہے یہ بات بالکل صحیح آپ نے لکھی ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں مختلف احکامات آئے حج ہمیں کیا سکھا رہا ہے جی یہ بتائیں کہ حج ہمیں کیا سکھا رہا ہے اللہ کے ڈر سے تقوا آتا ہے لوگوں کا ڈر ڈپریشن ملتا ہے بالکل بالکل بالکل صحیح بات ہے یہ بہت سچ ہے کہ جب ہم لوگوں سے ڈر لگتے ہیں ڈپریشن ہوتا ہے بہت حج کیا سکھا رہا ہے یونٹی سکھا رہا ہے تقوا بھی سکھاتا ہے بالکل صحیح آپ نے کہا صبر کرنا سکھاتا ہے اور ایک چیز یاد دلاتا ہے حج کیا یاد دلاتا ہے ہم سب کو یہ بتائیں آخرت کی یاد کراتا ہے ہمیں آخرت یاد دلاتا ہے اور یہ ہماری بیس میں سے ہے عقیدے میں سے ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سب عمل کرنے بہت ضروری ہیں قیامت کا دن ڈسپلن بھی سکھاتا ہے بالکل میدان حشر کو بھی یاد کراتا ہے یوم القیامہ بالکل صحیح اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اب یہ بتایا اگر ہم کھانا پینا اب ہم نے کرنا ہے آج ہم نے آج یہ پارا نمبر ٹو پڑھ لیا ہے تو یہ بتایا اب جب بھی ہم کھانا پینا کریں گے یا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے تو کیا سوچ کے کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا آئے نمبر 168 میں یا یوحنا کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبع خطوات الشیطان تو کیا کرنا ہے اس میں شکر بھی کرنا ہے بالکل الحمدللہ کہنا ہے اصراف نہیں کرنا اور اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا جی الحمدللہ الحمد بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ چلیں ایسا ہے کہ ان شاء اللہ پھر اب ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا سا کم ہے تو میں مائک چھوڑتی ہوں sister M N zero two nine آپ ان شاء اللہ تعالیٰ مائک لیں جلدی سے آپ شیئرنگ کر لیں تو پھر ان شاء اللہ پھر ہم کلاس کو اینڈ کریں گے مائک لیجیے پلیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز کلیئر ہے سب کے لیے میں استاذہ سے یہ میرا ایک سوال تھا کہ جیسے ہمیں کھانے کے بارے میں ابھی جیسے آپ نے ڈسکس کیا کہ کھانا ہمیں حلال کھانا چاہیے اور اسراف نہیں کرنا الحمد للہ شکر کرنا ہے اللہ کا مگر کبھی ایسی بات آ جاتی ہے کہ ریسنٹلی میں نے ایک بات سنی میری آنٹی سے کہ یہاں پر انڈیا میں ایسے گواوا یعنی جام مل رہے ہیں ایک فروٹ ہے جو ایک ڈھائی سو روپے کا ہے اور ہزار روپے میں چار آ گئے تو وہ اپنے فیملی کے لیے کسی نے منگایا اور وہ استعمال کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو دیکھ کر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ نا ان میں ان کے دل کو مایوسی ہو گئی کہ نا سب کے ساتھ زیادہ سامنے والے کے پاس پیسہ ہے وہ کھا رہے ہیں ہزار روپے کے چارج ہم اپنی فیملی کے لیے استعمال کر رہے ہیں میرے ان کے عمل سے ایسا ہوا سامنے والے کو اس بات کی کمی ہوئی اور ناشکری کا بھی احساس ہوا ناشکری کا احساس ہوا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور ان کے اصراف کرنے سے دل کو مایوسی ہوئی تو بس مجھے یہی تھا کہ کیسے کریں اصراف اصراف کے بارے میں مجھے پتا کرنا تھا نا کہ اصراف اصراف ایک شخص سے اصراف کرنے سے دوسروں کے شخصوں کو مایوسی ہوگی تو مجھے یہی پتا کرنا تھا تو اصراف سے ہم کیسے کر سکتے ہیں ایک دو آپ ٹپس دیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ سسٹر ان شاء اللہ آپ کا کویشچن استاذہ اگر جواب دینا چاہیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی بھی مائک لینا ہو اگر استاذہ ہیں تو پلیز آپ استاذہ ہینڈلس کر دیں میں ان شاء اللہ تعالیٰ پھر مائک چھوڑ دوں گی ادروائز ان شاء اللہ آپ پریشان ہو کہ آپ کا جو کویشچن ہے وہ ان کو ریٹن فارم میں ہم سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے سوال کا جواب ریٹن فارم میں دے دیں گی یا پھر مائک پر دے دیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ اور جہاں تک اسٹاف کی بات ہے تو الحمد للہ اللہ کا حکم ہے نا کہ ولا تصرف ہوں تو یہ میرے خیال سے کافی ہے کہ ہمیں اصراف نہیں کرنا چاہیے بالکل بیسک نیسیسٹیز تک رکھیں اور اس کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے حکم کو یاد رکھیں جسٹ مائی لیکن ان شاء اللہ سب سے بہتر بتائیں گی ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہم لوگ پارے کا حق تو نہیں ادا کر سکتے ریکیپ کرنے کے اس میں ٹائم بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے لیکن جتنا بھی ہے پلیز سسٹر ریوائز ضرور کیا کریں فجر بہترین وقت ہے اس کو ریوائز کرنے کے لیے جتنی زیادہ دفعہ سن سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ اتنا ہی اچھا پھر تراوی کے اندر ہم سب کو فیل ہوگا جب ہم سنیں گے اور جتنا ریسائٹ کریں گے اس سے بھی زیادہ ہمارا علم پختہ ہو جائے گا پھر بھولیں گے نہیں ان شاء اللہ ٹھیک ہے چلیے جزاکم اللہ خیر کسی آپ لوگ سب بہت خیال رکھیے گا رمضان کی ابھی سے پریپریشن کر لیں جو ہماری ڈیلی روٹینس کی ہیں تاکہ تب ہمیں مشکل نہ ہو آسانی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ٹھیک ہے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے اور ہمارے سارے غم ساری پریشانیاں سارے خوف اس قرآن کے ذریعے سے دور ہو جائیں آمین یا رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته